اور شہزادی تاشا کی سات مانگوں میں سے آخری مانگ کچھ تھی اس طرح کہ بھر دے سلطان مرسل ایک پیالہ اپنے خون سے ایسا خون کہ جس میں شامل ہو اس کے ماں باپ کا خون اور پاک ہو وہ ہر ملاوٹ سے پھر ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ جب سلطان مرسل شاہ کر چکا باقی چھ مانگے پوری تو ایک دن تنہا اداس بیٹھے اپنے محل میں اس نے رکھا ایک خنجر کلائی پہ اور قریب تھا کہ کاٹ ڈالتا اپنی رگے جان کو کہ بند دروازوں والے دیوان خانے میں کسی جادو سے نمودار ہوئی شہزادی تاشا اسے دیکھ کے رہ گیا سلطان مبہوت اور پھسلا خنجر اس کے ہاتھ سے سامنے آئے پری چہرہ شہزادی اور گویا ہوئی مسکرا کے مقصد تھا میرا آپ آپ کا امتحان لینا لینا نہ کہ کہ کی جان کے اس کھیل کو روک پہ میرے اور آپ کے رستے ہیں جدا جدا یہ کہہ کے وہ دھوئیں میں غائب ہو گئی اور جھکا دیا مرسل شاہ نے اپنا سر اور اس روز پہلی دفعہ اس نے لقب دیا تھا اسے تاشا پسونا کا بنگا رایا باب تیرا شہزادی کی آخری مانگ قدیم ملاقہ پہ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا کہیں کہیں کوئی مشل روشن نظر آتی باقی ہر طرف اندھیرے کا غلاف اوڑے وہ شہر سونے کی تیاری کر رہا تھا البتہ بندہ ہارا کے محل کا حال مختلف تھا اس کی کھڑکیاں روشن تھیں اوپر آسمان سے دیکھو تو وہ عمارت زدہ ستاروں سے سجی دکھائی دیتی تھی محل کا کتب خانہ اس وقت مکمل روشن تھا ایک طرف دو غلام کتابوں کو ترتیب سے رکھتے دکھائی دے رہے تھے اور چوکھٹ پہ ایڈم کھڑا تھا کتب خانے کو دیکھ کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ ڈرائی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کے گیا تھا وقت صرف کیل میں گزرا تھا قدیم ملاقہ میں تو وہ ٹھہر گیا تھا سارے مسئلے وقت کے ہی تو تھے غلام صفائی کر چکے اور اپنے جھاڑن لیے رخصت ہو گئے تو ایڈم نے ٹوپی اتار کے نیز پہ رکھی کرتا پاجامہ پہنے وہ ہلکی بڑی شیف کے ساتھ اس ماحول میں ڈھلا ہوا نظر آتا تھا وہ ایک دفعہ پھر ان کتابوں کے درمیان واپس آ گیا تھا ایک دفعہ پھر سارے مسائل کا حل کتابوں سے ملنا تھا وہ پلٹا تو دیکھا اس کی میز جسے وہ تین روز قبل چھوڑ کے گیا تھا اس سے بنگر آیا ملاو کا مسودہ یوں ہی رکھا تھا کاغذ کی خوشبو تک ویسی تھی وہ چونکا پھر میز کے پیچھے آیا اور کتاب اٹھائی یہ اس کے ہاتھ سے لکھی کتاب تھی بارہ ابواب کی وہ اسے اشاد کے لیے دے کر گیا تھا مگر یہ یہیں پڑی تھی یہ اشاد کے لیے نہیں بھجوائی گئی اس نے پہرے دار کو بلایا اور کتاب کے صفحے اجنپے سے پلٹتے ہوئے پوچھا نہیں شاہی مورخ مراد راجا نے کہا تھا کہ ابھی تبات و اشاعت کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب نامکمل ہے آپ واپس آ کے اسے لکھیں گے وہ سادگی سے بتا رہا تھا ایڈم نے ہنکارا بھرا اور قدیم کتاب واپس رکھ دی پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا ایڈم کی لکھی بنگا رایا ملائیوں میں بارہ ابواب تھے مگر جو بنگرایا رایا جدید دور میں پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی اس میں کل پندرہ باب تھے یہ تین اضافی باب ایڈم نے جدید کیل میں جا کے پڑھے تھے باب کے آغاز میں یہ سطور پڑھ کے کہ شہزادی سفر سے واپس لوٹ آئی تھی اور اس کے بالوں کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا وہ گھبرا گیا تھا مگر جب اس نے ان تینوں ابواب کو مکمل پڑھ لیا تو وہ جہاں الجھ گیا وہاں اسے ایک اطمینان بھی نصیب ہوا کہ یہ باب اس نے نہیں لکھے تھے یہ تین ابواب ایڈم بن محمد نہیں لکھ سکتا تھا وہ تین ابواب عجیب تھے سپر نیچرل بغیر لاجک کے واقعات پہ مبنی جیسے کسی نے خانہ پوری کے لیے لکھے ہوں جیسے ان تین ابواب کی سینس نہ بنتی ہو ایک اچھی بھلی کہانی کو جیسے مصنف نے گھما کے عجیب سپر نیچرل اور غیر فطری رخ دے دیا ہو اور آخر میں ایک ٹریجک اختتام پہ کہانی ختم کر دی ہو پچھلے چند ماہ میں جب سے ایڈم نے ان تین ابواب کو پڑھا تھا اس کو لگتا تھا یہ نے کسی اور سے لکھوائے تھے خانہ پوری اینڈ مگر اب وہ واپس آ گیا تھا تو وہ واقعی سوچنے لگا کہ اس کتاب کو کون مکمل کرنے جا رہا تھا وہ تو یہاں چندن کا مہمان تھا بیمار تھا مگر پوری امید تھا کہ دوا ملے گی اور وہ واپس اپنی زندگی میں چلا جائے گا لکھنے کے لیے تو ڈھیروں سکون اور تحریک چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ دل کا درد بھی دل کے درد کے بغیر کوئی لکھ بھی کیسے سکتا ہے اور اس کے دل و دماغ دوسرے کاموں میں الجھے تھے نہیں وہ باب ایڈم نے نہیں لکھے تھے نہ اس نے مزید کچھ لکھنا تھا اسے صرف اپنی دوا کے حصول پہ توجہ مرکوز کرنی تھی اسے دوا مل جائے اور وہ تینوں واپس چلے جائیں یہی ان کی کہانی کا منطقی انجام تھا اس نے مسودے پہ کپڑا ڈال دیا کل وہ اسے دوبارہ اشاعت کے لیے بھجوا دے گا بنگا رایا ملائی یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تاریخی کا غلاف وانگلی کی سرخ حویلی پہ بھی چڑھا تھا پھاٹک کے باہر ابھی ابھی گھوڑے آن رکے تھے اور فربئی مائل چینی سفیر اپنی سواری سے اتر رہا تھا وہ دروازے تک پہنچا تو ٹھٹک کے رکا باہر ایک مشل روشن تھی اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ چرچراتا ہوا کھلا اندر راہداری بھی روشن تھی گھر میں کوئی تھا جب سے غلام فاتح گیا تھا اس نے ابھی تک دوسرا غلام نہیں رکھا تھا جو گھر کے اندرونی کاموں کے لیے ہو پہرے دار اور سپاہی کافی تھے وہ سارا وقت امور سلطنت میں الجھا رہتا رات دیر سے گھر آتا تو گھر تاریخ ملتا آج ایسا نہیں ہوا تھا وہ چکنا سا چلتا اندر تک آیا ہاتھ کمر سے بندے خنجر کے دستے پہ جمع تھا مگر برامدے تک پہنچ کے اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو کے پہلو میں آن گرا برامدے کے ستون کے ساتھ اس کی طرف پشت کیے سفید کرتے پاجامے والا شخص کھڑا مجسمے کو دیکھ رہا تھا چاندنی میں نہایا مجسمہ سہن میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا وانگلی نے گہری سانس لی اور ماتھے پہ بل ڈال دیے تم واپس آ گئے اتنی جلدی فاتح نے گردن موڑی اور ایک بے نیاز سی نظر اس پہ ڈالی دونوں کی نظریں ملی پھر فاتح نے رخ واپس پھیر لیا تم میرے گھر کیوں آئے ہو میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا وانگلی اس کے قریب آ کے رکا اس کے چہرے پہ فاتح کو دیکھ کے واضح غصہ ڈر آیا تھا جانتا ہوں اس لیے تمہارے آگے سر جھکانے نہیں کھڑا ہوا وہ کچھ سوچتے ہوئے سامنے کنویں کو دیکھ رہا تھا تمہیں آزاد کرنے کا مطلب تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ میرا بھی ہے وہ زیر لب بولا مگر وانگلی سن نہ سکا تیوریاں چڑھائے پہلوؤں پہ ہاتھ جمائے تلخی سے بولا تمہیں ملکہ اور میرے ساتھ دھوکا کرنے کے بعد یوں اتنے ندر انداز میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا تم بھول رہے ہو کہ تم یہاں سے جاتے وقت بہت سے دشمن بنا کے گئے تھے وان فاتح بے تاثر مگر پرسکون سکون چہرے کے ساتھ اس کی طرف پلٹا اور غور سے اسے دکھا مجھے سب یاد ہے اور میں اسی لیے واپس آیا ہوں کہ مجھے سب یاد ہے تم نے نہ صرف ملکہ سے دھوکا کیا بلکہ تمہیں یہاں دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری شہزادی کو بھی تم اپنے گاؤں چھوڑ آئے ہو جس نے تم پہ بھروسہ کر کے وانگلی کہتے کہتے رکا اس کا ماتھا ٹھنکا شہزادی کہاں ہے جہاں انہیں ہونا چاہیے اپنے باپ کے محل میں وانگلی کا رنگ بدلا آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تم سے واپس لے آئے ہاں وہ بھی دن کی روشنی میں ملکہ نے ملکہ نے تمہاری جان اسی لیے بخشی تھی کیونکہ تم شہزادی کو یہاں سے لے جا رہے تھے یہ ایک شرط پوری کی تھی تم نے اور وہ بھی وانگلی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا فاتح نے کندھے اچکائے یہاں سے لے جانے کا وعدہ کیا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کبھی واپس آنا چاہیں گی تو اسے روک لوں گا تم تم چار دن بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے چار دن بھی سن باؤ کتنا اچھا ہو اگر تم وقت کے حساب کتاب مجھے نہ سمجھاؤ پھر کرتے کے آستین پیچھے کو موڑتے ہوئے ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالی صبح چلا جاؤں گا رات مجھے یہیں ٹھہرنا ہے یہ میرا گھر ہے اور تم میرے غلام نہیں ہو جو یہ میرا بھی گھر گھر ہے ہے یہ میرے باپ کا وہ سنجیدگی سے کہہ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اس کی گردن اٹھی تھی اور چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا وانگلی ضبط کا سانس بھر کے رہ گیا پہلے سوچا پہلے داروں کو آواز دے وہ حویلی کے باہر کھڑے تھے پھر کسی خیال کے تحت خاموش ہو گیا وہ لکھائی کی میز تک آیا اور قلم دان سے قلم نکال کے جلدی جلدی ایک رکا تحریر کرنے لگا اسے ملکہ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا جو ٹلتے ٹلتے واپس ان کے سروں پہ منڈلانے لگا تھا بندہ ہارا کے محل کی کھڑکیاں ہنوز روشن تھی ایسی ہی ایک روشن بالکنی میں وہ اس وقت کھڑی تھی سیاہ بال جوڑے میں باندھے سر پہ تاج سجائے وہ گہرے نیلے کامدار بازوک رنگ میں ملبوس اس کے بالوں کا رنگ دیکھ کے کنیزوں کی آنکھیں پھیلی تھی مگر سوالات پہ پابندی تھی اس سے لیے انہوں نے خاموشی سے اسے تیار کر دیا تھا وہ اپنے اصل روپ میں ایک شہزادی کے روپ میں واپس آ چکی تھی مگر کیا یہ اس کا اصل تھا محل کی بالکنی سے دور نظر آتے سیاہ سمندر کو دیکھتے ہوئے تالیہ مراد کا دل بالکل خالی تھا شہزادی کنیز نے پیچھے آ کے ادب سے پکارا تو وہ چونکی اس طرز تخاطب کی عرصہ ہوا عادت نہ رہی تھی ابو الخیر اور مراد راجا آپ کا کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں ہم نے ابرو سے اس کو اشارہ کیا اور پھر کندھے سیدھے کیا اور گردن کڑا لی اس سے اب شہزادی کی طرح رہنا تھا کسی پولیس سے بھاگتی مفرور ملزمہ کی طرح نہیں میری زندگی کا وہ اب پیچھے رہ گیا ہے کوئی پولیس کوئی دولت اب میرے پیچھے نہیں آ سکتے میں آزاد ہوں اور میرے لیے یہی زندگی کافی ہے وہ خود کو ایسے خیالات سے تسلی دے رہی تھی اور باقی دل کو یہ خیالات تسلی دے بھی رہے تھے ایک خوبصورت دیوان خانے میں تام سجا تھا وسط میں چھوٹی میز رکھی تھی اور اس کے گرد مراد اور ابو الخیر آمنے سامنے زمین پہ بیٹھے تھے انواع اقسام کے کھانے چنے گئے تھے پیچھے غلام ہاتھ باندھے پانی اور ڈالی پھر اطراف میں دیکھا محل کی شان اس کی دیواروں سے ٹپکتی ہے جھک جانے والی نظریں یہ وہ دنیا تھی جہاں وہ چتونوں کے اشارے سے گردنے مار سکتی تھی جہاں کوئی دولت امان نہ تھا جہاں اسے کسی کو یقین نہ دلانا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی بن چکی ہے یہاں کسی کا اس پہ احسان نہ تھا کسی کا ہاتھ اس کے اوپر نہ تھا وہ یہاں کسی کی باڈی وومن نہیں تھی مراد بالآخر آزاد تھی شہزادی کو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھ کے وہ دونوں افراد اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے مراد شاہی کبا میں ملبوس ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے کندھوں تک آتے سیاہ بالوں میں ہمیشہ کی طرح باروب اور مغرور دکھائی دیتا تھا البتہ تالیہ کو دیکھ کے لبوں پہ اپنا بھری مسکراہٹ در آئی تھی ابو الخیر کی آنکھوں میں البتہ تنزیہ تاثرات ابھرے تھے آپ سے مجھے بہت گلے ہیں شہزادی وہ مسکرا کے بولا مگر لہجے کا تنز اور شاکی پن واضح تھا مجھے افسوس ہے سب کے لیے جو آپ کے غلاموں کے ساتھ ہوا وہ مسکرا کے کہتی بیٹھی لباس پھولوں کی طرح ارد گرد پھیلا دیا وہ دونوں بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھے اور اسی لیے میں آپ سے مل کے ہمارے درمیان تمام ابہام رفع کرنا چاہتی تھی اسے اب یہاں رہنا تھا تو ملاقہ کے تالاب کے سارے مگر مچھوں سے اچھے تعلقات بھی رکھنے تھے دیوان خانہ زرد روشنیوں سے روشن تھا اس میں رکھی میز کے تینوں اطراف میں وہ تینوں بیٹھے تھے ایک غلام نے ڈونگے کا ڈھکن ہٹا رکھا تھا اور مراد اپنی تشتری میں کھانا نکال رہا تھا سارے میں اشتہا انگیز خوشبو پھیلنے لگی ابو الخیر البتہ تالیہ کو مسکرا کے دیکھ رہا تھا شہزادی آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اگر آپ غلاموں کو نہ اکساتی تو وہ جیا سے نکل کے آپ محل کے سامنے نہ کھڑے ہو جاتے اور ہمیں ان کو آزاد نہ کرنا پڑتا مجھے آپ سے گلا ہے کہ آپ نے میرے مقابلے میں اس غلام کا ساتھ دیا ہے تالیا کی رنگت ذرا دیر کو بدلی مگر وہ سنبھل کے مسکرا دی کون سا غلام وہی جو سنباؤ کا خدمت گار ہے اس کے گھر میں رہتا ہے اور بندہ ہارا کی محل سے دور سفید کرتے پاجامے میں ملبوس وان فاتح سرخ حویلی کی بالکنی میں کھڑا اندھیرے میں ڈوبتے ملاقہ کو دیکھ رہا تھا وہ غلام جس کو مراد راجا نے قید کر رکھا تھا اور آپ کو چاہیے تھا کہ اس معاملے سے دور رہتی مگر آپ اس غلام سے ہمدردی کرنے لگی سن باؤ سونے جا چکا تھا سرخ حویلی خاموش پڑی تھی ایسے میں فاتح کچھ سوچ کے حویلی سے باہر نکل آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا وانگلی کا سفید گھوڑا اس کو پہچانتا تھا فاتح نے نرمی سے گھوڑے کو پہلے تھپکا پھر اس کی لگام کھولنے لگا آپ کو لگا آپ کے والد نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے مگر آپ یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنے دن سے وہ غلام جیا میں دوسرے غلاموں کو بہکا رہا تھا وہ غدار تھا باغی تھا اس کا ٹھکانہ قیدی ہونا چاہیے تھا اس نے گھوڑا بازار کے دہانے پہ روکا اور نیچے اترا بازار کی بتیاں ابھی تک گل نہیں ہوئی تھی فاتح گھوڑے کی لگام تھامے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا دکانیں ہنوس کھلی تھیں اور لوگ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے آپ نے خدا جانے کس شے کی بنا پہ اپنے باپا کو مجبور کیا کہ وہ ہم سب کو حکم دے کہ ہم ناجائز غلاموں کو آزاد کر دیں اور ہمیں ایسا کرنا پڑا ہم نے اتنے سارے غلام کھو دیے وہ آنکھوں میں تحیر لیے ان دکانوں کو دیکھ رہا تھا چند لوگ وہاں سے سامان اٹھا اٹھا کے مال گاڑی میں لاد رہے تھے سامنے ابو الخیر کی حویلی تھی وہ اس طرف بڑھنے لگا سن ڈاؤن نے اس غلام کو بھی آزاد کر دیا اور وہ جانے کہاں غائب ہو گیا مگر مجھے آپ سے گلا رہے گا شہزادی کہ میں نے آپ کو مسجد تک بنوا کے دی ہر شہ میں آپ کا ساتھ دیا مگر آپ نے میرے سارے غلامت سے دور کر دیے شکوا کرتے ہوئے بھی وہ مسکرا رہا تھا حویلی کی دیوار تک پہنچ کے وہ رک گیا پھاٹک کھلا تھا اور اس پہر کسی دوسرے شہر سے آنے والا سامان اندر رکھوایا جا رہا تھا ابو الخیر کی حویلی پہ قریباً ہر وقت یہی منظر ہوتا تھا پہلے اس کے پاس غلاموں کی فوج ہوتی تھی اس لیے کام فوراً ہو جاتا تھا اور آج فاتح اندھیرے میں کھڑا دم سادے دیکھنے لگا آج غلاموں کی مدد کے بغیر ابو الخیر کے سارے کام کیسے ہو رہے تھے سوال یہ ہے ابو الخیر شہزادی نے مسکرا کے کہوے کی پیالی اٹھائی گھون بھرا اور اسے نیچے رکھا کیا آپ راضی کیوں ہوئے میرے باپا کو انکار کرنا اتنا مشکل تو نہ تھا تھا فاتح تک کھڑا سامان ڈھوتے ان نفوس کو دیکھ رہا وہ وہی تھے سارے غلام وہی تھے وہ فاقوں کے مارے چیتڑوں میں ملبوس لوگ وہ اسی طرح برقہ کے کام کر رہے تھے جیسے کرتے آئے تھے مگر اب تو وہ آزاد تھے پھر کیوں کیونکہ آپ کے باپا کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سارے غلام اگلے روز ہی میرے پاس واپس آ جائیں گے وہ چونکی وہ کیسے دل ایک دم ڈوب کے ابھرا تھا وان فاتح پتلیاں سکورے انہیں کام کرتے دیکھ رہا تھا کچھ چہرے نئے تھے تعداد بھی زیادہ تھی وہ چونکا صرف میرے غلام نہیں شہزادی دوسرے روسا کے غلام بھی میری چاکری کے لیے آ چکے ہیں ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے فاتح کو احساس ہوا کہ ابو الخیر کے غلاموں کی تعداد بڑھ چکی تھی ابھی تین چار دن پہلے تو وہ انہیں آزاد کروا کے گیا تھا تو پھر کیونکہ آپ نے اور سنداؤ کے اس غلام نے یہ نہیں سوچا کہ خالی خولی آزادی بے معنی ہوتی ہے برسوں اور مہینوں سے میری غلامی کرنے والے کچھ اور کرنا بھول چکے تھے ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ کھانے کو کچھ تھا نہ ان کے گھر بار تھے وہ کوارے اکیلے بھوکے لوگ تھے میں نے اگلے دن ہی اعلان کروا دیا کہ جو بھی میرے کام میں ہاتھ بٹائے گا میں اس کو یومیہ اجرت دوں گا ابو الخیر مسکرا کے کہہ رہا تھا شام تک آدھے واپس آ گئے اور جب ان کو اجرت ملی تو اگلی صبح دوسرے روسا کے غلام بھی میرے پاس تھے اب وہ آزاد ہیں مگر ان کو آزادی نہیں چاہیے تھی ان کو دو وقت کی روٹی چاہیے تھی اور روز کے چند سکے میں ان کو صرف اتنے سکے دیتا ہوں جن سے ان کی جان حلق سے نہ نکلنے پائے مگر وہ کچھ جمع بھی نہ کر پائے ان کو روز کی روٹی کے لیے میرے پاس واپس آنا پڑے اتنا ہی خرچہ پہلے ان کی روٹی پہ آتا تھا اب ان کو اتنے ہی سکے دے دیتا ہوں میرا تو کچھ نہیں بگڑا اور وہ بھی خوش ہیں ہاں جس روز کوئی غلام کو غلطی کرتا ہے تو سزا کے طور پہ اس کی یومیہ اجرت سے کٹوتی ہوتی ہے یوں وہ میرے پاس سے بھاگ نہیں سکتے وہ میرے غلام نہیں رہے شہزادی مگر وہ میرے غلام بن چکے ہیں وہ اندھیرے میں کھڑا افسوس سے وہ منظر دیکھ رہا تھا سامان رکھا جا چکا تھا اور ایک دروغہ صورت آدمی کھڑا میں لگے ملازموں کو باری باری چند سکے دے رہا تھا ایک کو اس نے البتہ سکوں کی جگہ جھانپڑ کیا اور اس کی غلطی یاد کروائی تو وہ سر جھکائے خالی ہاتھ آگے بڑھ گیا آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ ملازم زیادہ برے حال میں ہیں ان کے پاس رہائش نہیں ہے وہ شہر میں کہیں نہ کہیں سو پڑے رہتے ہیں اور جو میرے احاطے میں سونا چاہیں تو ان کی اجرت مزید کم ہو جاتی ہے میرا کام پہلے سے زیادہ اچھا جا رہا ہے شہزادی اس لیے اب میں آپ سے مزید گلا نہیں کرنا چاہتا تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اس نے بے اختیار باپ کا چہرہ دیکھا جس نے کھانا کھاتے ہوئے کندھے اچکا دیے میں نے کہا تھا یہ بے مقصد ہوگا وہ بد وقت سنبھلی اور زبردستی مسکرا کے اتنا ہی بولی امید ہے اب ہمارے درمیان کوئی شکوا شکایت نہیں ہوگی تو اس سے ہم پہلے کی طرح کام شروع کر دیں گے اور کھانا نکالنے لگی البتہ اس کی رنگت بجھ گئی تھی وہ یہاں آزاد تھی وہ ملکہ بننے والی تھی مگر صرف آزادی کافی نہیں تھی آزادی کے بعد بھی بہت سی لڑائیاں لڑنا پڑتی ہیں وہ جھکے کندھوں کے ساتھ گھوڑے کی لگام تھامے حویلی کی طرف واپس جا رہا تھا مراکا کو وہ جس حال میں چھوڑ کے گیا تھا اس کا یہ قدیم شہر اس سے برے حال میں تھا اس کے لوگ نوکریوں کے غلام بن چکے تھے کچھ بھی نہیں بدلا تھا ابو الخیر نے کھانے کے دوران مجھے کہا کہ ابو الخیر چلا گیا تو تالیہ نے خادموں سے کمرہ خالی کروایا سنجیدگی سے مراد کی طرف متوجہ ہوئی کیا آپ ملکہ بننے والی ہیں تم واپس آئی ہو ملکہ بننے کے لیے وہ رک کے اسے دیکھنے لگا میں سلطان مرسل کی ملکہ بننے نہیں آئی میں آپ کے ساتھ اس ملک پہ حکومت کرنے آئی ہوں مگر مجھے سلطان سے شادی نہیں کرنی وہ جھنجلا کے بولی مراد نے غور سے اسے دیکھا پھر چاولوں کا لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے بولا تمہاری دنیا میں کتنا وقت گزرا تھا چھ سات ماہ اس نے گہری سانس بھری اور ان چھ سات ماہ میں تم نے وہ تعلق ختم نہیں کیا جس کو بنانے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا اس تعلق کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے وہ دونوں واپس چلے جائیں گے اور میں نہیں جاؤں گی مگر میں مرسل شاہ سے شادی بھی نہیں کروں گی پاپا مجھے اس مسئلے سے نجات دینا ہے مراد نے گہری سانس لی یہ تمہیں واپس آتے وقت معلوم تھا پھر تم اس مسئلے سے نجات کیوں چاہتی ہو تالیہ نے ناک سے مکھی جھلائی کیونکہ کتاب کے مطابق یعنی بنگا رایا ملائیوں کے مطابق جو ہم نے اپنے زمانے میں پڑھی ہے میری شہزادی سلطان سے نہیں ہوئی تھی مراد چونکا پھر دلچسپی سے اسے دیکھا اسی لیے غلام فاتح کو ہمارا مستقبل معلوم تھا اس نے ایسا کچھ دعویٰ کیا تھا کیا اس کتاب نے ہماری ساری کہانی لکھی ہے پہلے بارہ ابواب تک تو ساری کہانی درست لکھی گئی ہے جو ایڈم و رکی آدم بن محمد سے میں نے لکھوائی تھی باقی کے تین ابواب غالباً میرے جانے کے بعد آپ نے لکھوائے تھے وہ ناک سکوڑے کہہ رہی تھی تمہیں کیوں لگتا ہے کہ آخری تین ابواب میں نے لکھوائے تھے میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کیونکہ ان تین ابواب میں لکھے کام میں نہیں کر سکتی کیوں ان میں کیا ہوا تھا وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا ان میں میں سلطان مرسل شاہ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی سات شرائط کے عوض اور آخری شرط یہ رکھی تھی کہ سلطان اپنے آپ کو مار دے باقی چیز شرائط مزید مذائقہ خیز تھی میں کسی کو اس کی اپنی جان لینے کا نہیں کہہ سکتی باپا اسی لیے جیسے بھی ہوں مجھے سلطان سے نجات دلائے ووٹ کھڑی ہوئی اور سر جھکا کے تعظیم پیش مراد نے فکر مندی سے اسے دیکھا تم واپس تو نہیں جاؤ گی تالیہ اس نے کسی خدشے کے تحت پکارا وہ اداسی سے مسکرائی اگر مجھے جانا ہوتا تو میں سلطان سے نجات نہ مانگتی یہاں رہنا ہے تو اس سے نجات چاہیے البتہ میرے دوست وہ واپس جائیں گے اور آپ ان کو جانے دیں گے وہ یہاں ایک شے کی تلاش میں آئے ہیں جب وہ مل جائے گی تو وہ واپس چلے جائیں گے مراد نے ابرو اٹھا کے غور سے اسے دیکھا وہ کیا آپ آرام کریں باپا میں صبح آپ کو آدم سے ملواؤں گی اور سارے معاملے سے آگاہ کروں گی جھک کے دوبارہ تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی مگر مراد راجا تھوڑی کو ناخن سے دلچسپی سے کچھ سوچنے لگا تھا اسے وان فاتح کی باتیں یاد آئی تو کیا کوئی کتاب ایسی بھی تھی دوسری دنیا میں جس میں ان سب کے انجام لکھے تھے کیا اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا تھا کیا اپنا مستقبل جان کے اس سے بچا جا سکتا تھا اس کا ذہن ایک دوسرے نہج پہ سوچنے لگا تھا اگلی صبح قدیم ملاقہ پہ خوب روشن کے قریب خوب بارش برسی اور سارے شہر کو بھگو گئی پھر بادل چھٹ گیا اور سورج نے ملاقہ کو روشن کر دیا تو یوں لگا جیسے ساری کائنات کی خوبصورتی ملاقہ سلطنت میں آبسی ہو سر سبز درخت نیلے سمندر کا سفید جھاگ اڑاتا پانی گھاس کے درمیان بنے اونچے نیچے بھورے رستے سن تھا پندرہ سو ستتر اور شہر تھا ملاکا کا سن باؤ کی حویلی کے سامنے گھنے درختوں کی باڑ بنی تھی جس کے پاس کھلا سبزہ تھا وہاں گھاس پہ ایڈم بن محمد چلتا آ رہا تھا سر پہ ٹوپی جمائے کندھے پہ تھیلا لادے اس نے سنہری تاروں سے بنا ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی شاہی مورخ ہونے کا پتہ دیتا تھا سامنے ایک درخت کے نیچے بڑے پتھر پہ وان فاتح بیٹھا تھا ایڈم کو دیکھ کے اس نے ہاتھ اٹھا کے دور سے سلام کیا وہ اپنے لباس سے غلام نہیں لگتا تھا بس ملاقہ کا ایک عام سا آدمی لگتا تھا بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور کتے کے آستین کلائیوں پہ موڑ رکھے تھے پتھر پہ بیٹھا وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک سوکھی ٹینی سے تنکے الگ کر رہا تھا وہ کیل والے وان پاتے سے کتنا مختلف نظر آتا تھا قدیم ملاقہ آ کے معلوم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو مس کر رہا تھا خالانہ کہ جب یہاں آیا تھا تو یہاں سے بھاگ نکلنا میری اولین ترجیح تھی ایڈم اس کے ساتھ دوسرے پتھر پہ بیٹھے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا تو فاتح نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا تم کب سے بیمار ہو وہ دونوں پتھروں پہ یوں بیٹھے تھے کہ درختوں کی گھنی بیلٹ کی طرف پشت تھی اور سبزہ زار کی طرف چہرہ سبزہ زار کافی وسیع تھی اور اس کا اختتام افق پہ چمکتے سورج پہ ہوتا تھا آپ کو ہم یاد نہیں تھے تو میں آپ کو کیسے بتاتا چیتالیہ کو بھی اسی لیے نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو مورخ سادگی سے بتانے لگا مگر اس روز جب میں فلکفی کے گھر الٹے قدموں واپس آیا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جڑی بوٹیاں انہوں نے میرے لیے منگوائی ہیں میں ان سے ملا تو معلوم ہوا کہ داتن انہیں سب بتا چکی ہے تب ہم نے مل کے یہ پلان بنایا جو کہ دراصل چیتالیہ کا ہی پلان تھا کہ ذوالکفلی سے کس طرح چابی لے کر مراد راجا کے پاس واپس لایا جائے وقت نے پیچھے سے رک ہی جانا تھا اسی لیے ہم جانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کھوئیں گے اور کسی کو علم ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے اور یہ بیماری یہ کتنی شدید ہے وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا پتا نہیں ایڈم نے افق پہ نظر آتے سورج کو دیکھ کے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کندھے اچکائے میں یہاں سے گیا تو بالکل ٹھیک تھا مگر جب سے وہ سائمن کے حملہ آوروں نے مجھے ہسپتال پہنچایا تھا اس کے بعد سے مجھے مسئلے رہنے لگے تھے میں نے ٹیسٹ کروائے تو معلوم ہوا کہ کینسر نہیں ہے مگر کوئی ٹیومر ہے جو جگہ بدل رہا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ قدیم ملاقہ کا کوئی آسیب ہے کوئی قرض اور پھر داتن کی کتابوں نے اس وہمے کی تصدیق کر دی اور اب اب تم کیسے ہو ایڈم دھیرے سے مسکرایا میں ٹھیک ہوں یعنی ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھی مگر ابھی بیماری اولین سٹیج پہ ہے عجب بیماری ہے جو بڑھ نہیں رہی رکی ہوئی ہے سائمن کی وجہ سے جب میں ہسپتال پہنچا تھا اس کے فوراً بعد یہ جس طرح شروع ہوئی تھی اب بھی ویسی ہی ہے یعنی یہ بیماری وقت کے ساتھ پروگرس نہیں کر رہی نہیں حالانہ کی بیماریاں پروگرس کرتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں مگر یہ رکی ہوئی ہے اسی لیے تو معلوم نہیں ہو پایا تھا اتنا عرصہ کہ میں بیمار ہوں بس کرا کے کہتے ایڈم نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور پھر پوچھا کیا آپ نے واقعی استعفی دے دیا ہاں اور آج صبح کارمن اسے جمع بھی کروا دے گی غلط سر جدید دنیا میں وقت ابھی بھی رکا ہوا ہے ہمارے واپس جانے کے بعد وہ چلے گا یعنی ابھی کارمن نے آپ کا استعفی نہیں جمع کروایا واپس جانے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہوگا اس فیصلے کو واپس لینے کا نہیں ایڈم میں خود کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا وہ سر جھکا کے تنکے سے پتے الگ کرنے لگا وہ آپ کا سب سے بڑا خواب تھا آپ اس سے کیسے دست بردار ہو سکتے ہیں مگر میں نے اخلاقی معیار بہت اونچے بنا لیے تھے اور میں خود ان پہ پورا نہیں اتر سکا میں اب اس معیار کو اپنے لیے بدل نہیں سکتا میں اس کو پورا نہ کرنے کی سزا کاٹنا چاہتا ہوں میرے لیے بہترین فیصلہ یہی تھا اس لیے میری یاداشت واپس آ گئی نہیں سر وقت کے سوال حل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہ وہ فیصلہ بہترین تھا تھا ان سوالوں کا مطلب یہ آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اسے کل پہ ٹالنے کے بجائے آج کرنا بہتر ہے اگر آپ کوئی اور فیصلہ کرتے اور درست وقت پہ کرتے تب بھی آپ کی یاداشت واپس آ جاتی مگر خیر واپس جا کے ایڈم تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ ہم واپس جائیں گے ایڈم لمحے بھر کو چپ ہوا کیونکہ ہم نے میری دوا لے کر واپس ہی جانا ہے اچھا کیسے چیتالیا کے پاس پلان ہوگا ان کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے فاتح چند لمحے افسوس سے اسے دیکھتا رہا وہ واپس نہیں جائے گی ایڈم حیران ہوا وہ واپس جانے کے لیے ہی آئی ہیں وہ جس طرح کل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی باہر نکلی تھی اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس جانے کے لیے آئی ہے وہ کون گرل ہیں سر وہ ان سب کو کون کر رہی ہیں ظاہر ہے اپنے باپا کو وہ یہی تاثر دیں گی کہ وہ یہاں رہنے آئی ہیں ورنہ وہ ہمیں چابی نہیں دیں گے اور ایڈم وہ کسی کو کون نہیں کر رہی وہ واپس نہیں جانا چاہتی میں ان کو جانتا ہوں وہ تم اس کو جانتے ہو مگر اس کو بھولا میں بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے کہ اس نے زہر نہیں کھایا تھا مگر وہ ہماری دنیا سے مایوس ہو چکی تھی اس اس نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا ہے اور وہ اس زندگی میں واپس آ گئی ہے اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے ساتھ یہاں نہ آتا ایک دم ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا آیا جس نے ایڈم کو چونکا دیا اس نے جواب نہیں دیا وہ کھڑا ہو گیا سامنے سبزہ زار پہ وہ چلی آ رہی تھی اپنی بھگی اس نے دور رکھوا دی سپاہیوں اور کنیزوں کو وہیں کھڑا کیا اور خود تنہا ان کی طرف آنے لگی کامدار لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سر پہ تاج سجائے وہ ماتھے پہ سلور ڈالے سنجیدہ نظر آتی تھی ایدم نے جھک کے سلام کیا شہزادی فاتح البتہ بے نیازی سے بیٹھا تنکے کے دوڑتا رہا پھر گردن اٹھا کے دھوپ کے باعث آنکھیں چندیا کے دیکھا اور سر کو ہلکا سا کم دیا تالیا کیسی ہو انداز گستاخانہ تھا شہزادی نے تندہی سے گستاخ غلام کو دیکھا مگر پھر ضبط کر گئی اس کو تو وہ گستاخی کی سزا بھی نہیں دے سکتی تھی تم کہاں تھے تمہیں باپا سے ملوانا ہے چلو میرے ساتھ وہ اسے نظر انداز کر کے ایڈم سے کہنے لگی کیا تم صرف اپنے مورخ کو ڈھونڈنے یہاں تک آئی ہو پتھر پہ بیٹھے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھ کے پوچھا تو تالیا نے ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی نہیں میں آپ کو یہ دینے آئی تھی لباس سے ایک پوٹلی نکالی اور پتھر پہ اس کے ساتھ رکھی اندر سے سونوں کے سکے کے کھنکنے کی آوازیں آ رہی تھی یہ رقم چند دن آپ کے لیے کافی ہوگی آپ کسی قریبی شہر چلے جائیں کسی سرائے میں رک جائیں اور چند دن ہم سے بالکل دور انتظار کریں تمہیں میری اتنی فکر کب سے ہونے لگی وہ اسی سادگی سے گردن اٹھائے شہزادی کو دیکھ رہا تھا وان فاتح وہ ضبط سے دان جما کے بولی آپ ملاقہ میں بہت سے دشمن بنا کے گئے تھے ملکا سن باؤ اور میرے باپا سب آپ کے دشمن ہیں آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سے دور چلے جائیں جب ایڈم کو دوا مل جائے گی تو آپ اس کے ساتھ واپس چلے جائیے گا ایڈم نے ٹھہر کے اسے دیکھا میرے ساتھ اور آپ تالیا نے گہری سانس لی اور نظریں اٹھا کے اسے دیکھا جو ایک دم پریشان نظر آنے لگا تھا ایڈم میری بات سنو نہیں چیتالیا ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اکٹھے واپس جائیں گے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس پلان ہے یہی پلان ہے ایڈم مگر ایڈم نے نفی میں سر ہلاتے دور بھگی کے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو دیکھا اور انگریزی میں بولا آپ اپنے باپ کو کون کر رہی ہیں یقیناً سپاہی ان کو رپورٹ کریں گے اس لیے آپ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسے خود بھی اس پہ یقین نہیں اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے وہ اس سب کے لیے تیار نہ تھا چیتالیہ آپ یہاں نہیں رہ سکتی یہ میرا گھر ہے ایڈم یہاں میرے باپا رہتے ہیں وہ مجھے ویسے ہی عزیز ہیں جیسے تمہیں تمہارے ماں باپ تم ان کے پاس جانا چاہتے ہو واپس اور میں اپنے باپا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مگر آپ نے یہ پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا میں آپ کو کبھی یہاں نہ آنے دیتا ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے ابھی تو میرے ساتھ چلو اور ایک سنجیدہ نظر وان فاتح پہ ڈالی جو بنا تاثر کے چہرہ لیا ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑے دیکھ رہا تھا اور آپ آپ پلیز ہم سے دور رہیں مراد راجا کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ کہاں ہیں یہ حکم ہے یا مشورہ حکم ہی سمجھیے وہ سب سے بولی تو وان فاتح نے پوٹلی اٹھا لی اور اٹھ کھڑا ہوا جیسے آپ کا حکم شہزادی مگر گردن نہیں جھکائی اسے دیکھتا رہا وہ ماتھے پہ بل ڈالے مڑ گئی تو الجھا الجھا کھڑا ایڈم اس کے پیچھے چل گیا وہ دونوں دور کھڑی بگی تک جاتے دکھائی دے رہے تھے اور فاتح وہیں کھڑا ان کو سوچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا پوٹلی کے اندر چھپے سکے انگلیوں میں چھپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے بندہ ہارا کے محل کے کتب خانے کے باہر صبح دو پہرے دار کھڑے تھے مراد راجہ اپنے مصاحبوں کی ہمراہی میں چلتا دروازے تک آیا تو پہرے دار فوراً چوکس ہوئے ایک نے سر جھکا کے تعظیم پیش کی دوسرے نے بڑھ کے دروازہ کھولا مراد ہاتھ پیچھے باندھے اکڑے کندھوں پہ شاہی کبا پہنے پار تاثرات کے ساتھ چلتا اندر آیا مصاحب باہر ٹھہر گئے کتب خانے کے اندر ایڈم کرسی پہ بیٹھا تھا اور تازہ دائیں بائیں منتظر سی ٹہل رہی تھی مراد اندر آیا اور دروازہ پیچھے سے بند ہوا تو دونوں نے اسے دیکھا ایڈم ہڑبڑا کے اٹھ گیا اور وہ سیدھی مراد کی طرف آئی باپا یہ آدم بن محمد ہے وہ مراد کا بازو تھامے دھیمی آواز میں تعارف کرا رہی تھی اتنے مہینے سے آپ اس کو شاہی مرخ کے طور پہ جانتے آئے ہیں مگر دراصل ایڈم میرا دوست ہے میرے ساتھ میری دنیا رکی اور تر کی یہ میرے ساتھ مستقبل کے زمانے سے آیا ہے کیا اس کو وہ زمانہ یاد ہے جو اس نے یہاں گزارا تھا چھپتے لہجے میں پوچھا جی بالکل ایڈم نے فوراً جواب دیا راجا نے اس سے مگر لگتا تو نہیں کہ تمہیں شاہی آداب یاد ہیں ایڈم بن محمد نے ہڑبڑا کے سر جھکایا راجا اور پھر گردن واپس اٹھائی وہ تالیا کی باتوں پہ ایسا الجھا تھا کہ اتنی اہم بات بھول گیا وہ دو ہزار سترہ کے جنوری سے واپس آیا تھا اور یہاں وہ کوئی سیلبریٹی رپورٹر نہ تھا اسے بات بات پہ ان دنیاوی خداؤں کے سامنے سر چکانا تھا مسئلہ کیا ہے وہ راجا آم سے انداز میں کہتا میز تک آیا اور اس کے کونے پہ بیٹھا پھر ایک گھٹنے پہ ہاتھ رکھے پوری توجہ سے ایڈم کو دیکھا اس نے وہ پانی نہیں پیا تھا تالیا اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی اور بتانے لگی جس کی وجہ سے یہ ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو چکا ہے بظاہر سرطان جیسی یہ بیماری ہمارے زمانے میں ناقابل علاج ہے اور اس کا حل ز کی کتابوں میں نہیں ملتا لیکن وہ کھنکاری میں نے پڑھا تھا کہ وقت کے اس مرض کا علاج تاریخ میں صرف ایک شکار باز نے کیا تھا جو کہ آپ ہیں اسی لیے میں ایڈم کو آپ کے پاس لائی ہوں آپ اسے اس کی دوا دیں تاکہ یہ رخصت ہو سکے ایڈم صرف اپنے رخصت ہونے کی بات پہ زخمی نظر سے تالیہ کو دیکھا مگر مراد کی موجودگی کے باعث چپ کر گیا وہ بھی نگاہ چرا کے رہ گئی تم نے وقت کے ساتھ دھوکا کیا ہے مورخ مراد راجا سنجیدگی سے اسے دیکھ کے کہنے لگا پانی کسی اور نے پیا چابی کسی اور نے گھمائی اور ساتھ تم آ گئے وقت اپنے آپ سے دھوکا کرنے والوں کو سزا ضرور دیتا ہے میں وقت سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں وہ جل کے زیرے لگ بولا مگر تالیا کے گھرنے پہ چپ ہو گیا پھر کھنکارا میں نے یہ جان بوجھ کے تمہیں اس کے اثرات کب محسوس ہوئے تھے نے بات کاٹی تو وہ سوچنے لگا جب میں ایک دفعہ زخمی ہو کے ہسپتال پہنچا تھا تو تمہارا خون بہا تھا کچھ خاص نہیں مگر بعد میں شہزادی صاحبہ نے چاقو سے مجھے یہاں بازو پہ ہاتھ رکھا زخم دیا تھا جس کے باعث کتنا خون بہا تھا ایک گھونٹ سے زیادہ راجا دو بدو سوال کر رہا تھا معاف کیجیے گا مجھے ماپنے کا ہوش نہ تھا مگر اتنا تو بہا ہوگا وقت کے چکر کو دھوکہ دینے کے بعد تمہارے پاس تین مواقع تھے پہلا تم نے ضائع کر دیا راجا نے افسوس سے سر ہلایا کیا دوبارہ بھی تم کبھی زخمی ہوئے جی ایک دفعہ کچھ دن قبل مگر چند خراشیں آئیں صرف وہ سمجھا نہیں تھا چند خراشوں کی خیر ہے یعنی ابھی تک تمہارا صرف ایک موقع ضائع ہوا ہے راجا حساب لگا رہا تھا وقت کے چکر سے نکل جانے کے بعد تمہیں صرف ایک بات کا خیال رکھنا تھا آدم بن محمد کہ کسی بھی صورت میں تمہارا خون نہیں بہنا چاہیے پہلی دفعہ جب وہ بہا ایک ایک سے زیادہ تو تمہارا موقع ضائع ہو گیا تم بیمار ہو گئے مگر تم نے محسوس کیا ہوگا کہ تمہاری بیماری بڑی نہیں کیونکہ تمہارے پاس ابھی دو مواقع موجود ہیں اوہ اسی لیے ایڈم کی بیماری بڑھ نہیں رہی کیونکہ یہ دوبارہ زخمی نہیں ہوا وہ چونکی ہاں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک سال کا وقت ہے لیکن اس دوران اگر یہ دوسری زخمی ہوا تو اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ جائے گی دوسری بار خون بہنے کے بعد اس کے پاس ایک ماہ کا وقت ہوگا اور ایک ماہ کے اندر یہ مر جائے گا اور اگر اس کا تیسری دفعہ خون بہ گیا تو یہ ایک ماہ سے پہلے اسی وقت مر جائے گا جب اس کا خون بہے گا اسی لیے جب تک تمہارا علاج نہیں ہوتا تمہیں اپنا خون نہیں بہنے دینا ایڈم کی رنگت فک ہو چکی تھی اس نے بازو سینے پہ لپیٹ لیے گویا خود کو محفوظ کرنا چاہا وہ کسی ویڈیو گیم کی طرح تین باریوں کا محتاج ہو چکا تھا ایک باری ضائع ہو چکی تھی اور دو باقی تھی تو اب اب ایڈم کی بیماری اسی طرح چلتی رہے گی ہاں یہ اسے آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دے گی اور ایک سال تک علاج نہ ہوا تو یہ اسے مار دے گی اب کے قدرے نرمی سے تنبی کی لیکن اگر اس کا دوسری دفعہ خون نہ بہے ورنہ سمجھ گیا دوسرا موقع ضائع ہونے سے میں ایک ماہ میں مر جاؤں گا وہ جل کے بولا ہوں راج راجا خاموش ہو گیا اور بس اسے گھورے گیا تالیا کھنکاری مگر پاپا ہمیں ایک برس انتظار نہیں کرنا آپ کے پاس دوا ہے آپ اسے وہ دیں اور اس کو صحت مند کر دیں مراد نے گردن موڑ کے ساتھ کھڑی تالیا کو دیکھا میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے لمحے بھر کے لیے قدیم کو خانے میں سناٹا چھا گیا وہ کچھ بول نہ سکی مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مریض کا علاج کیا تھا اور میں نے کسی ایسے مریض کا علاج نہیں کیا میں نے صرف اس مرض کے بارے میں پڑھا ہے یعنی وہ مریض میں تھا ایڈم آہستہ سے بولا تو تالیا نے چونک کے اسے دیکھا وہ مریض میں ہوں گا وہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہوگی پھر اس نے اداسی سے تالیا کو دیکھا وہ مریض زندہ رہا تھا یا مر گیا تھا وہاں تو وہ حق لائی لکھا تھا کہ اسے شفا ملی تھی مگر اس نے مراد کو دیکھا معلوم نہیں وہ کسی سے لکھوایا گیا تھا یا واقعی شفا ملی تھی تاریخ رقم کرنے والوں پہ اب ان دونوں کو اعتبار نہ رہا تھا مگر کوئی تو حل ہوگا باپا وہ پریشانی سے بولی سر چکرانے لگا تھا وقت کے چکر میں ایک دفعہ پھر سے پھنسنے کے بعد سب کچھ بے معنی لگنے لگا تھا میرے پاس اس بیماری کے علاج کا نسخہ ہے تالیہ کا چہرہ دمک اٹھا مگر راجا کے اگلے الفاظ نے اس پہ گھڑوں پانی ڈال دیا مگر اس نسخے میں موجود اشیائی ترکیبی ڈھونڈنا ناممکن ہے وہ کم از کم ملاقہ میں موجود نہیں ہے وہ جڑی بوٹیاں دنیا میں کہاں سے ملیں گی یہ میں نہیں جانتا مگر میں تمہیں وہ نسخہ دے سکتا ہوں اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا تم اپنی دوا خود ڈھونڈو تم وہ چیزیں لے آؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا میرے ملازم اور سپاہی تمہاری مدد کریں گے مگر میرے پاس ان کی تلاش میں نکلنے کا وقت نہیں ہے ایڈم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا میں تلاش کر لوں گا آپ مجھے نسخہ دے دیں جی بابا آدم تلاش کر لے گا ساتھ میں آپ کے سپاہی بھی ہماری مدد کریں گے اور پھر ہمارے پاس ایک سال ہے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی مراد راجا کتابوں کی ریڈ کی طرف بڑھ گیا تو تالیا نے فکر مندی سے اسے دیکھا جو اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا میری وجہ سے تمہارا خون بہا میں وہ نہ کرتی تو وہ شدت درد سے چپ ہو گئی ایڈم نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور اداسی سے مسکرایا اگر آپ کو الزام دینا ہو تو آپ کے اوپر میرے بہت سے قصور نکلتے ہیں چیتالیہ مگر نہیں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس کی بات پہ تالیا نے ابرو بھینچ کے اسے دیکھا تمہیں وقت کے چکر میں پھنسانے اور تمہارا خون ضائع کروانے کے علاوہ میرا کیا قصور اس نے جواب نہیں دیا چہرہ موڑ کے راجا کو دیکھنے لگا جو ایک کتاب کو کھولے کچھ پڑھ رہا تھا پھر ایک صفحے پہ آ کے وہ رکا اور ان کی طرف آیا یہ وہ تمام اشیاء ترکیبی ہیں جو اس دوا کے لیے استعمال ہونی ہے سنجیدگی سے کتاب اس کی طرف پڑھائی ایڈم نے تیزی سے اسے تھاما ایک صفحے پہ کوئی درجن بھر چیزیں لکھی تھی یہ کہاں سے ملیں گی وہ تحیر سے ان کو پڑھے گیا یہ بہت عجیب و غریب اشیاء تھی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تمہارے پاس ایک برس ہے آدم بن محمد تم ان کو ڈھونڈ لاؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا ایڈم نے سفے پلٹائے دوا بنانے کی ترکیب یہاں نہیں لکھی پھر سر اٹھا کے راجا کو دیکھا جو اسے نظروں سے دیکھ رہا تھا ترکیب یہاں ہے راجا نے انگلی سے اپنی کن پٹی پہ دستک دی یہ دوا دراصل چند دوسرے امراض کے لیے ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اسے خاص طریقے سے بنایا جائے تو تمہارے مرض کا حل مل سکتا ہے ویسے بھی ایک سال کا عرصہ کافی ہے کمر پہ ہاتھ باندھے مراد راجا دروازے کی طرف بڑھ گیا تو تالیا نے جلدی سے کتاب لی اور اسے میز پہ رکھا پھر ایک قلم دبات میں ڈبو ڈبو کے تمام اشرے ترکیبی ایک خالی صفحے پہ اتارنے لگی ہم دونوں اپنے اپنے طور پہ ان کو ڈھونڈیں گے تم ان کتابوں میں ان علاقوں کو تلاش کرو جہاں یہ دستیاب ہوں گی اور میں پوری سلطنت میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی دوڑاتی ہوں اس نے اپنا نقل شدہ کاغذ اٹھایا جس کی سیاہی گیلی تھی اور اسے ہوا میں جھلایا پھر ایڈم کو دیکھا اور یقین دہانی کروائی ہمارے پاس ایک سال ہے ایڈم ہمارے پیچھے وقت نہیں گزرے گا تم واپس اسی لمحے میں جا سکو گے اور آپ اس نے گلا میز نظروں سے اسے دیکھا وہ دونوں خاموش کتب خانے میں آمنے سامنے کھڑے تھے تاج پہنے کھڑی شہزادی نے سر چکا دیا میں دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتی میں یہاں خوش ہوں آزاد ہوں میرے بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رہوں گی آپ بندہ ہارا کے اونچے محل پہ لانت بھیج کے یہاں سے گئی تھی چیتالیہ تب میں اپنے باپ کو ایک ولن سمجھتی تھی مگر اب اب مجھے وہ تمام ماحول سال یاد آ گئے ہیں جو میں نے ان کے ساتھ گزارے تھے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایڈم کو کس طرح سمجھائے وہ میرے باپا ہیں ہم نے ایک زمانہ ساتھ گزارا ہے وہ برے انسان نہیں ہے ہمارے درمیان صرف وقت ہائڈ ہو گیا اور اب وہ نام آنکھوں سے مسکرائی وہ مجھے واپس مل گئے ہیں دیکھو وہ بنا کسی شرط بنا کسی بدلے کی تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے ایڈم نے بس ایسا بات میں سر ہلا دیا فی الحال اس کے پاس مزید کہنے کو کچھ نہ تھا وہ چلی گئی تو وہ کتب خانے کی ایک کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھا اور میز پہ کوہنیاں رکھ کے وہ کتاب پڑھنے لگا ایک سال ایک سال میں تو دنیا بدل سکتی تھی یہ و غریب اشیاء ترکیبی بھی اس کو مل سکتے تھے وہ خود کو امید دلانے لگا ابھی چند ساتیں ہی گزری تھی کہ ایک سپاہی اندر داخل ہوا شاہی مورخ شہزادی تاشا نے آپ کو محل میں بلوایا ہے شاہی طبیب آپ کے معائنے کے لیے آ چکا ہے ایڈم نے گہری سانس لی کتاب رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا اب وہ محل میں شاہی مہمان کا درجہ حاصل کر چکا تھا کتب خانے سے محل تک جاتے ہوئے وہ ایک ایک جھاڑی ایک ایک کانٹے سے بچ کے گزر رہا تھا اسے ایک سال تک اپنا خون نہیں بہنے دینا تھا ایک قطرہ بھی نہیں محل کے اندر جس کمرے میں شاہی طبیب اس کا منتظر تھا وہ خالی دیوان خانہ تھا جس پہ چند مسحریاں سجی تھیں اور وسط میں فرشی نشست تھی ایڈم اندر داخل ہوا تو دیکھا فرشی نشست پہ ایک طبیب دو تانو بیٹھا تھا اس کے سامنے تشت میں آلات جراحی دھاگے اور چند سوئیاں سجی تھی آؤ آدم آواز پہ وہ چمکا کھڑکی کے ساتھ مراد راجا کھڑا تھا کمر پہ ہاتھ باندھے وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا نے ارد گرد نظریں دوڑائی شہزادی تاشا وہ اس دوا کی نقول تیار کر کے مختلف شہروں میں کاسب بھیجنے میں لگی ہے تب تک طبیب تمہارا زخم بھر دے گا مراد راجا چھوٹے قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا مگر میرا زخم تو عرصہ ہوا بھر چکا ہے راجہ اس کے مقابل آ کے رکا سنجیدگی سے اسے دیکھا تم جانتے ہو اگلے ایک سال تک اس محل میں کیا ہوگا شہزادی تاشا دن رات تمہاری دبا ڈھونڈنے میں لگی رہے گی پورا ایک سال وہ کسی دوسری طرف توجہ نہیں دے گی اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے ایڈم کو یکدم احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے اس سے قبل کہ وہ مڑتا پیچھے کھڑے سپاہی نے ایک نوکدار خنجر اس کے پہلو میں گھسا دیا تھا درد کی ناقابل برداشت لہر جسم میں اٹھی وہ کرا بھی نہ سکا اور زمین پہ بیٹھتا چلا گیا سپاہی نے کھینچ کے خنجر نکال دیا خون بھل بھل گرنے لگا وہ گرتے گرتے اٹھنے لگا اس سپاہی پہ جوابی حملہ کرنے کے لیے مگر فرش پہ گرتے خون کو دیکھ کے اس کے ہاتھ پیچھے کو بڑھے اس نے اپنے زخم کو ڈھانکنا چاہا خون بہنے سے روکنا چاہا مگر ہاتھ رنگین ہوتے گئے سرخ پانی سا فرش پہ ندی کی طرح بہتا گیا وہ ایک گھونٹ سے کہیں زیادہ تھا ایڈم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا خنجر تو کوئی دوا بھی لگی تھی جس سے وہ غنودگی میں جا رہا تھا بمشکل اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا مراد راجہ پنجو کے بل اس کے قریب بیٹھا مسکرا رہا تھا ایک سال تک میں تمہارے لیے اپنی بیٹی کو مصروف رکھوں تم آدم تم اس کا دوسری دنیا سے واحد تعلق ہو جب تک تم نہیں جاؤ گے وہ کبھی مجھے واپس نہیں ملے گی اس لیے میں تمہیں ایک سال تک برداشت نہیں کر سکتا پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا ایڈم زمین پہ گرا تھا اس کا چہرہ راجا کے جوتوں کے قریب تھا اس نے بند ہوتی آنکھیں بد وقت کھول کے اسے دیکھا وہ کہہ رہا تھا اب تمہارے پاس ایک ماہ ہے اپنی دوا تلاش کرو اور میری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ وہ برا کے بولا اور پھر طبیب کو اشارہ کیا اس کا زخم بھر دو اور جب یہ ہوش میں آ جائے تو اس کو اچھا کھانے پینے کے لیے دو اس کی دن رات حفاظت اور خدمت کرو کیونکہ آج کے بعد اسے اس کی ضرورت پڑے گی راجا کے قدم اب دور جا رہے تھے ایڈم بن محمد کی آنکھیں بند ہو رہی تھی ایک آنسو دائیں آنکھ سے نکلا اور نیچے لڑک گیا اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے اسے صرف ایک بات یاد تھی اس نے اس قدیم دنیا میں واپس آ کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی بندہ ہارا کا اونچا محل سورج کی روشنی میں نہایا کھڑا تھا وسیع سبزہ زار کے آگے پھاٹک لگا تھا جو باہر والوں کو محل آنے سے روکنے کا سبب تھا پھاٹک کے آگے بل کھاتی سڑک تھی جو پہاڑی سے نیچے لے جاتی تھی مراد راجا گھوڑے پہ سوار اس وقت پھاٹک سے باہر نکل رہا تھا سرخ پٹی ماتھے پہ باندھے دھوپ کے باعث آنکھیں سکوڑے وہ گھوڑے کو سڑک پہ ڈال رہا تھا میں صاحب اور مسلح سپاہی اپنے گھوڑوں پہ اس کی عقب میں محل سے باہر نکل رہے تھے یہ مراد کا روزانہ کا پروٹوکول لشکر تھا جس کے ساتھ وہ سلطنت محل جایا کرتا تھا آج بھی وہ ہر روز کی طرح محل سے نکلا تھا اور ابھی سڑک کے وسط میں ہی پہنچا تھا کہ ایک دم اس نے لگام کھینچی آنکھوں میں تیش ابھرا اور لب بھینچ گئے ایک گھوڑ سوار جانے کہاں سے آیا اور سڑک کے بیچ میں گھوڑا روک لیا اس کا گھوڑا سیاہ تھا چمکدار سیاہ اور اس سے بیٹھے آدمی کی پوشاک نفیس اور قیمتی تھی اس نے سفید کرتے پاجامے کے اوپر سیاہ کبا پہن رکھی تھی اور گیلے بال دائیں طرف جما رکھے تھے جوتا سنہرا اور کامدار تھا غرض اپنے لباس اور سواری سے وہ کوئی رئیس معلوم ہوتا تھا اس لیے سپاہیوں نے رک جانا مناسب سمجھا اور تزبت سے اپنے راجا کو دیکھا جس کے چہرے پہ سرخی نمودار ہوئی تھی غلام پاتے بنا لب ہلائے مراد نے غسیلی نظروں سے نوارد کو دیکھا تھا اس کے دستے نے غالباً ابھی تک اسے پہچانا نہیں تھا گھوڑ سوار مسکرایا اور لگام کو ہر کر گھوڑا دھیرے دھیرے ٹاپ اٹھاتا راجا کے دائیں ہاتھ آ کھڑا ہوا یوں کہ دونوں گھوڑوں کے چہرے ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے آداب راجا فاتح نے مسکرا کے سر کو خم لیا نہ گردن چکائی نہ نظر مراد کے چہرے کی سرخی بڑھنے لگی کھلی فضا میں وہ دونوں پہاڑی کی بل کھاتی سڑک پہ آمنے سامنے کھڑے تھے تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ دبا دبا سا ہو رہا میں اپنے ملاقہ کی خبر لینے واپس آیا ہوں راجا فاتح نے مسکرا کے کہتے ہوئے گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھا دور پہاڑی سے نیچے سمندر کے بہتے پانیوں کا شور سنائی دے رہا تھا تو کیسا پایا تم نے میرے ملاقہ کو راجا تن سے گویا ہوا باغی ہوا اس کے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف اڑا رہی تھی میرا ملاقہ اس سے برے حال میں ہے جس میں میں اسے چھوڑ کے گیا تھا غلام آزاد ہو گئے مگر ایک دفعہ پھر قید کر لیے گئے عمرہ اور روسا اسی طرح سونے کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں اور سلطان اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہے مراد نے لگام کو دی گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا یہاں تک کہ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے پہلو میں ہو گئے اب وہ فاتح کے زیادہ قریب تھا دائیں طرف چہرہ موڑ کے تندہی سے اسے گورا میں تمہاری ہمت پہ حیران ہوں غلام فاتح تم اس سب کے بعد میرے پاس یوں اس چہرے کے ساتھ آ گئے کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو وہ اب کے قدر اونچی آواز میں بولا پیچھے کھڑے سپاہیوں کے دستے میں لہر سی دوڑی محافظ چکنے ہوئے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے جیسے راجا کے ایک حکم بھی نوبارت پہ حملے کے لیے تیار ہوں ظاہر ہے میں آپ کو جانتا ہوں راجا میں چند دن پہلے تک آپ کی قید میں تھا اور بہت مشکل سے شہزادی تاشا نے مجھے چھڑوایا تھا اس کے بعد مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ آپ سے دور بھاگنا چاہیے تھا لیکن اس نے گہری سانس لی مسکراہٹ ایک پل بھی اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی وہ بغیر تلوار یا ڈھال کے نہتا سر اٹھائے اس کے درمیان کھڑا تھا لیکن لیکن میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے اس نے سر آگے کیا اور آہستہ سے گویا ہوا میرے زمانے میں ایک ایسی کتاب وجود رکھتی ہے جس میں آپ سب کا مستقبل درج ہے مراد نے جواب نہیں دیا بس آنکھیں چھوٹی کیے سے گھورتا رہا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ راجا کہ میں آپ کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے اس کے آخری تین ابواب میں آپ کا مستقبل درج ہے اور تم مجھے ہاں میرے مستقبل سے ڈرانے آئے ہو کہتے ہوئے مراد نے گردن موڑ کے سپاہیوں کو مخصوص اشارہ کیا انہوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال دی اور ادب سے دور ہٹتے گئے یہاں تک کہ مراد اور فاتح اپنے گھوڑوں پہ تنہا رہ گئے تم نے مجھے کہا تھا غلام فاتح کہ میری بیٹی ایک بحری سفر پہ جائے گی اور واپس نہیں آئے گی ایک المناک انجام اور میرے بارے میں تم نے کہا تھا کہ مجھے بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے وہ رکا لوگوں کے سامنے کیا تم نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی لیکن شاید تم مجھے میری موت کے بارے میں بتا رہے تھے میں دراصل تمہاری کہانی میں وہ ظالم کردار ہوں جس کا انجام یقیناً المناک نام سے گیا ہوگا کیونکہ مجھے اپنے اعمال سے اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں ہے وہ تلخی سے کہہ رہا تھا تو بتاؤ کیا لکھا تھا میرے انجام میں مجھے بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے کیا کیا جائے گا پھانسی زندہ درگور یا سنسار جی راجا آپ نے میری بات اس دن مکمل نہیں ہونے دی تھی اس لیے میں آج اس کو مکمل کرتا ہوں وان فاتح نے گہری سانس لے کر کہا آپ کو بھرے چوک میں سب لوگوں کے سامنے تاج پہنایا جائے گا آپ ملاقہ کے سلطان بن جائیں گے مراد راجا سمندر کا شور تھم گیا ساری فضا رک گئی مراد راجا بالکل ساکت رہ گیا تم جھوٹ کہہ رہے ہو تم نے کہا تھا کہ منصور شاہ اگلا حکمران ہوگا کیونکہ گزشتہ سلطان کے بیٹے بغاوت کریں گے اور جی سلطان کے بیٹوں نے آپ کے ساتھ مل کے بغاوت کی تھی اور منصور شاہ کو حکمران بنایا گیا تھا مگر وہ زیادہ عرصہ تخت نہیں سنبھال سکا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا اس کے بعد تین چار حکمران بدلے تھے مگر بندہ ہارا ایک ہی رہا پدو کا راجا آپ نے میری اس بات سے فرض کر دیا کہ چونکہ آپ بندہ ہارا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مر چکے ہوں گے لیکن سچ یہ ہے کہ منصور شاہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد میں اگلا سلطان بنوں گا اور پدوکا کا راجا دراصل میرا بندہ ہارا ہوگا مراد ششد رہ گیا تھا جی راجا ایسا ہی ہوگا وان فاتح جھوٹ نہیں بولتا اس کتاب کے آخری تین ابواب میں آپ کا مقدر بدل گیا تھا اس کے مطابق شہزادی تاشا سلطان سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی مگر اس نے چند شرائط رکھی تھی اس کے ساتھ ہی مراد راجا نے چند عظیم کام کیے تھے اور بلاخر وہ سلطان بن گیا تھا مراد راجا کو تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد رکھا جاتا ہے چھ سات سال بعد بھی ہمارے مدارس میں بچوں کو مراد راجا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بھلے ایک چلاک اور تھا مگر اس نے خود کو بدلا اچھے کام کیا اور عوام کو ایک نالائق حکمران سے نجات دی تھی مراد راجا سانس نہیں لے پا رہا تھا یہ اس کتاب کے آخری ابواب میں درج ہے فاتح نے اس بات میں سر ہلایا اسی لیے تالیہ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ آخری ابواب سچے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ وہ سچ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ وہ اچھے کام نہیں کر سکتے جو وہاں لکھے ہیں وہ چونکا تو تمہیں کیسے معلوم کہ وہ سچے ہیں کیا معلوم وہ سب واقعی میں نے لکھوایا ہو کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ مراد راجا کی قسمت اس دن بدلی جس دن محل سے نکلتے ہوئے ایک سیاہ چمکدار گھوڑے پہ بیٹھے آدمی نے اس کا رستہ روکا اور اسے کہا کہ وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے فاتح مسکرا کے بتا رہا تھا آج میں جب اپنے لیے سواری خریدنے گیا اور یہ گھوڑا خریدا تو مجھے وہ ستور یاد نہیں تھی مگر جب میں سڑک تک آیا اور آپ کو محل سے نکلتے دیکھا تب مجھے احساس ہوا کہ وہ آدمی میں تھا مراد ابھی تک تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا اور تمہاری کتاب میں اس آدمی کا نام کیا درج ہے فاتح زخمی سمجھ کر آیا اس کا کوئی نام نہیں ہے نہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا اس کو محل والے صرف ایک لقب سے پکارتے تھے کیونکہ اس نے مراد راجا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سلطان بنوا سکتا ہے کیسا لقب سلطان ساز سمندر کے پانیوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا کسی درختے سے پرندے چھم سے اڑے اور ان کی چیز میں ساری فضا میں گونج اٹھی مراد راجا ابھی تک عجیب نظروں سے سیاہ گھوڑے پہ بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا مجھے کیسے معلوم ہو کہ تم یہ سب سچ کہہ رہے ہو یا تمہاری کوئی چال ہے کیا آپ کو میری پریشانی نظروں سے اسے دیکھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں اور تم تم مجھے سلطان بنا دوں گے یہ وہ خیال وہ خواہش تھی جو مراد راجہ تنہائی میں خود سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا ہاں کیونکہ صرف مجھے معلوم ہے کہ آپ سلطان کیسے بنیں گے وہ کتاب تو تالیا نے بھی پڑھ رکھی ہوگی اور اس مورخ نے بھی پھر مجھے تمہاری کیا ضرورت بجا فرمایا آپ نے لیکن اس کتاب میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ سلطان بنے تھے یہ نہیں لکھا کہ کیسے بنے تھے جب میں تالیا اور مورخ کو لے کر یہاں سے چلا گیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تالیا واپس آئے کیونکہ مجھے ڈر تھا کتاب سچی نہ ہو جائے لیکن کتاب سچی تھی اور کل رات یہاں آ کے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جان گیا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا میرے پاس آپ کو سلطان بنانے کا منصوبہ بھی ہے اگر آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں البتہ ایک بات میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا وہ کیا اس کتاب میں درج تھا کہ سلطان ساز کے پاس مراد راجہ کو بادشاہ بنانے کے لیے وقت کی ایک محدود مدت تھی محدود مدت جی ہاں کتاب کے مطابق سلطان ساز بار بار یہ بات دہراتا تھا کہ اس کے پاس مراد راجہ کو سلطان بنانے کے لیے صرف ایک ماہ ہے اور شہزادی تاشا نے شاہ سے شرائط پوری کرنے کے لیے بھی ایک ماہ کا وقت دیا تھا ایسے لگتا تھا کہ ایک ماہ بعد کچھ ہونا تھا جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہے مراد کا سانس بالکل تھم گیا اس نے دھیرے سے نظر جھکائی اور اپنے آستین کو دیکھا اس پہ ایڈم کے خون کے چھین سے لگا دھبا ابھی تک دکھائی دے رہا تھا بس ایک لمحے میں مراد کو سمجھ آ گیا کہ وہ درست کہہ رہا تھا تم چاہتے ہو کہ کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں اور کیا تم بھول گئے کہ تم نے اس نے دان پیسے جیسے بہت کچھ یاد آیا ہو کہ تم نے میری بیٹی سے نکاح کر کے میری پیٹ میں چھڑا گھوما تھا میں ابھی تک اس معاملے سے نہیں سنبھلا اور تم مراد کے کان پھر سے سرخ پڑنے لگی جب سلطان سلطان نہیں رہے گا تو آپ کو کس کا ڈر ہوگا سلطان ساز نے کندھے اچکائے تو مراد لمحے بھر کو چپ رہ گیا تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو میری بیٹی کے قریب رہنے کے لیے نہ صرف اس لیے بلکہ اس اس کو واپس کی دنیا میں لے جانے کے لیے مراد نے بے یقینی سے ابرو اٹھایا مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے منہ سے اعتراف کر لو گے تم یہ سب اس کو واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہو میں نے کہا نا میں جھوٹ نہیں بولتا اگر میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا تو اس بات کا اعتراف نہ کرتا بلکہ آپ کو یقین دلاتا کہ میں اسے واپس نہیں لے جانا چاہتا میں یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ تم میری بیٹی کو مجھ سے چھینے آئے ہو تو میں اپنے دربار میں جگہ کیسے دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں راجا دوست کو قریب رکھو اور دشمن کو قریب تر اب آمنے سامنے گھوڑوں پہ سوار وہ دونوں مرد چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھے گئے پھر وان فاتح کہنے لگا شہزادی کسی بھی طرح سلطان سے شادی نہیں کر سکتی وہ راضی ہو جائے تب بھی اگر سلطان کو علم ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے تو وہ آپ سب کی گردن مروا دے گا اس لیے آپ سب کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اسے سلطان نہ رہنے دیں آپ مجھے اپنے دربار میں جگہ دے کر کبھی نہیں پچھتائیں گے راجا مراد راجا نے گہری سانس لیا اور گھوڑے کا رخ موڑا پھر بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو آواز دی یہ شخص آج سے میرا مشیر ہے محل میں نہ صرف اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے بلکہ اس کے لیے لباس اور دوسری اشیاء ضرورت کا بندوبست بھی کیا جائے یہ ایک دوسرے ملک سے آیا ہے اور اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے سپاہیوں نے گردنیں تسلیم ختم کی دو سپاہی فوراً محل کی طرف دوڑے مراد مسکرا کے واپس اس کی طرف گھوما ہم سلطان مرسل شاہ کے محل کی طرف جا رہے ہیں دربار کا آغاز ہونے والا ہے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا راجا اور اپنا گھوڑا موڑ لیا اب وہ مراد کی گھوڑے کی میت میں پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا قدیم ملاقہ پہ نئے دن کا سورج تلو ہو رہا تھا شاہی کتب خانہ اس صبح خاموش پڑا تھا جب شہزادی تاشا اندر داخل ہوئی اس نے گلابی گھیردار لباس پہن رکھا تھا اور چھوٹے سے بالوں پہ دمکتا ہوا تاج سجا تھا دونوں ہاتھوں میں کاغذات کے پلندے اٹھا رکھے تھے اور چہرے پہ دبا دبا سا جوش تھا پیچھے چلتی کنیزوں نے بار بار کاغذ اٹھانے کی پیشکش کی مگر وہ اتنی پرجوش تھی کہ انکار کیے گئے کتب خانے کے دروازے پہ اس نے کنیزوں کو رکنے کا اشارہ کیا دربان نے دروازے کھولے تو اس نے فوراً پوچھا آدم کہاں ہے وہ آرام کر رہا ہے ابھی تک اسے حیرت ہوئی دن چڑھ آیا تھا اور ایڈم تو صبح جلدی اٹھنے والوں میں سے تھا خیر وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی ادھر ادھر دیکھا وہ ایک دروازے کی طرف بڑھی جو ایک آرام دہ کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں ایڈم رہتا تھا اس نے دستک دی جواب مدارل پلندہ ایک ہاتھ سے سنبھالے تالیا نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا سامنے بستر پہ ایڈم لیتا تھا لحاظ سینے تک ڈالی اس کا سر اونچے تکیوں پہ پڑا تھا اور آنکھیں بند تھی تم ابھی تک سو رہے ہو اٹھو اور دیکھو مجھے کیا ملا وہ چہک کے کہتی اندر آئی اور دروازے کے قریب میں اس پہ کاغذات رکھے وہ تمام چیزیں جو اس دوا کے لیے چاہیے وہ ملاقہ اور وسطی ایشیا سے مل سکتی ہیں ان کو تلاش کرنے اور بنانے میں زیادہ زیادہ سے چھ ماہ کا اثر درکار ہے اور اگر ہم دونوں مل کے ان جگہوں کا سفر کریں تو ہم ایک ایک کر کے وہ بولتے بولتے رکی اور دھیرے سے گردن موڑی ایڈم سو نہیں رہا تھا اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ تکیے پہ نڈھال سا پڑا سے دیکھ رہا تھا تالیہ مراد سناٹے میں رہ گئی یہ وہ ایڈم نہیں تھا جسے وہ کل چھوڑ کے پورا دن کتابوں اور طبیبوں کے ساتھ مغز ماری کرتی رہی تھی یہ اس ایڈم کی پرچھائی تھا اس کا چہرہ کمزور اور رنگت سیاہ پڑ رہی تھی آنکھوں کا سفید حصہ گلابی ہو رہا تھا وہ چہروں سے برسوں کا بیمار لگتا تھا کسی مفلوج کی طرح بستر پہ پڑا تھا گویا لحاف اتارنے کی ہمت بھی نہ ہو ایڈم وہ بے یقینی سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تم تمہیں کیا ہوا کیا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے اچانک سے ایڈم گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا پھر ہلکے سے ایسے بات نے گردن ہلائی مگر کیسے تالیا کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی ایڈم نے دھیرے سے لحاف سے پہلے اٹھایا اس کی کمیز کے نیچے پٹی بندھی نظر آتی تھی جس پہ خون کے دبے تھے یا اللہ تاجہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے یہ کیسے ہوا کیا تمہارا خون بہ گیا او نو ایڈم یہ تم نے کیسے ہونے دیا تم نے خیال کیوں نہیں کیا یہ چوٹ کیسے آئی اف یا اللہ وہ گھٹنوں کے بل بستر کے قریب زمین پہ بیٹھتی گئی سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا پھر اس کی خاموشی پہ سر اٹھایا تو وہ بس بس سے مردہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں گیلی تھیں اور سفید پیڑی زدہ لب خاموش تم تم اتنی بے احتیاطی کیسے کر سکتے ہو اس کی اپنی آنکھوں میں بھی پانی آنے لگا تم نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا بابا نے کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ تم خون نہیں بہنے دو گے مگر یہ سب کیسے ہوا ایڈم وہ دکھ اور غصے سے کہہ رہی تھی ایڈم چپ چاپ اسے دیکھے گیا پھر ایک دم اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تالیا کی طرف اس کی سر کی پشت ہو گئی میں اتنی گلٹی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تمہارا دایاں بازو میں نے اس پہ زخم لگوایا تھا میری وجہ سے پہلی دفعہ تمہارا خون بہا تھا مگر اب یہ کیا ہو گیا موٹے موٹے گرم اس کے چہرے پہ گرنے لگے پھر اس نے سر اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا اور مجھے کسی نے نہیں بتایا یہ کب ہوا کیا طبیب نے تمہیں دیکھا کیا وہ کہتے کہتے رک گئی بستر کی تپائی پہ دواؤں کی تش دھری تھی تشت سنہری تھا اور محل کے اندر استعمال ہوتا تھا ساتھ ہی ایک کاغذ پہ لکھا ہدایت نامہ آبیزا تھا وہ ہدایت نامہ شاہی طبیب کی مہر کے ساتھ لکھا گیا تھا تالیا کی پتھرائی ہوئی نظروں نے کمرے کا جائزہ لیا کمرے میں جگہ جگہ پھل رکھے تھے تازہ پھول خشک میوے لباس کے صندوق نئے جوتے جیسے شاہی حکم نامے پہ سارے انتظامات کروائے گئے ہیں جیسے حکم دینے والے کو معلوم ہو کہ مریض اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا مراد راجا وہ مٹھیاں کے اٹھی اور آنسو رگڑے یہ سب مراد راجا نے کیا ہے ہے نا تاکہ تم تم جلد جلد از یہاں سے چلے جاؤ تاکہ اس دنیا سے میرا رابطہ ٹوٹ جائے بابا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا غصے میں بولتی اٹھی اور دروازے کی طرف لگی پھر چوکٹ تک رکی اور پلٹ کے اسے دیکھا وہ ابھی تک گردن دوسری طرف موڑے لیٹا تھا اس میں جیسے اب توانائی نہ رہی تھی نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کی نہ حساب کتاب لینے کی وہ اتنا دکھی تھا کہ بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا یعنی اب ہمارے پاس ایک ماں ہے ایڈم اس کا ذہن حساب کتاب کر رہا تھا تم فکر نہ کرو تالیہ تمہیں اس جہنم سے ایک ماہ میں نجات دلا کے رہی تھی اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کو کھینچی اور تیزی سے باہر نکلی بندہ ہارا کہاں ہے کتب خانے سے نکلتے ہی ملاکا کی شہزادی نے خوراک کے بلند آواز میں پوچھا دربان نے لالمی کا اظہار کیا مگر اندر آتے دو سپاہی اس کی طرف بھاگ گیا وہ ابھی ابھی سلطنت محل کی طرف گئے ہیں اپنے نئے مشیر کے ساتھ میری سواری تیار کرو مجھے ان کے پاس جانا ہے ابھی نئے مشیر والی بات اس نے نہیں سنی تھی بس چلا کے بولی اور آگے بڑھ گئی اس کی رنگت سرخ دہک رہی تھی اور سانس پھولا ہوا تھا جیسے اس کا بس نہ چلتا ہو سارے ملاقہ کو آگ لگا دے بھوری لکڑی سے بنا سلطنت محل دھوپ میں چمک رہا تھا جگہ جگہ مسلح پہرے دار حفاظت پہ معمور کھڑے تھے دور دور تک سبزہ زار سے بھرے باغیچے اور موسمی پھول اگے نظر آتے تھے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور داخلی دروازے میں مختلف لوگ آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے گھوڑے غلاموں کے حوالے کر کے مراد راجہ اب روش پہ پیدل چل رہا تھا چہرے پہ سنجیدگی اور گہری سوچ چھائی تھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں اس آدمی کو مشیر کا عہدہ دے رہے ہیں اس کی وجہ سے مشکل میں پھنسے تھے سارا سونا چلا گیا وہ عارف تھا اور شدید ناخوش لگتا تھا اگر میں اسے انکار کرتا تو یہ اپنی پیشکش لے کر کسی اور کے پاس چلا جاتا وہ دبا دبا سا بولا اور اس کے پاس ایسے کاغذی ثبوت ہوں گے جو یہ سلطان کو دکھا کے مجھے اور تاشا کو سلطان کا نافرمان ثابت کر سکتا ہے ہم اس کو قید میں ڈال سکتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکے گا پچھلی دفعہ بھی قید میں ڈالا تھا اس کے پاس تب بھی منصوبہ تھا اب بھی ہوگا مجھے اس کی پیشکش پسند آئی ہے اس کو ہمارے لیے کام کرنے دو راجا اطمینان سے کہتا لمبے دب بھر رہا تھا لیکن اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تو تو اچھا ہے اگر اس نے ہمیں نقصان دینا ہے تو دور کے بجائے قریب سے پہنچائے ہمیں بھی اس پہ نظر رکھنے میں آسانی رہے گی آپ غلطی کر رہے ہیں راجا نہیں عارف وہ سچ کہہ رہا ہے اس کی بات سچی ثابت ہوگی مراد رات کی آنکھوں میں چمک در آئی آرف نے تل ملا کے گردن موڑی اور فاصلے پہ پیچھے آتے اس کو شادہ پریشانی والے مرد کو دیکھا جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا کبھی یہ بروسیدہ لباس میں وانگلی کے پیچھے غلام کی طرح چلتا ہوا محل میں داخل ہوا کرتا تھا اور آج یہ اسی محل میں اسی دربار میں قیمتی پوشاک پہنے بندہ ہارا کے ایک مشیر کے طور پہ داخل ہوگا عارف کے اندر بھامبڑ چلنے لگے مگر وہ ضبط کرنے پہ مجبور تھا دربار لگنے میں ابھی وقت تھا مراد راجا چوکھٹ تک پہنچ کے دوسرے امرا اور مشیران کے ساتھ محوی گفتگو ہو گیا فاتح فاصلے پہ کھڑا تھا جو کنی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا جب ایک سپاہی اس کے قریب آ کے کھنکارا ملکہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں وان فاتح نے گہری سانس لی وہ جانتا تھا سلطنت محل میں دوبارہ قدم رکھتے ہی ملکہ کسی آدم بو کی طرح اس کی بو پالے گی مگر وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا سپاہی اسے پائیں باغ تک لے آیا اور واپس مڑ گیا سامنے پھولوں کی بات تھی جہاں ملکہ یان سفوس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی اس نے چینی طرز کا لمبا زرد پر جباس پہن رکھا تھا اور بالوں کے جوڑے میں سونے کی ہیئر پن اڑا رکھی تھی سر پہ تاج بھی رکھا تھا فاتح گھاس پہ قدم رکھتا اس کے عین اکب میں آ کھڑا ہوا مجھے ایک کنیز نے بتایا کہ تم مراد راجا کے ساتھ آئے ہو تو مجھے یقین نہیں آیا وانگلی نے بھی یہی بتایا تو مجھے گمان گزرا کہ وہ مزاق کر رہا ہے آخر تم میں اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھ سے مجھ سے دھوکہ کر کے مراد راجا کو تباہ کرنے کے وعدے سے مکر کے تاشا کو دور لے جانے کا معاہدہ کر کے تم تین دن بعد واپس آ کھڑے ہو گئے واہ غلام فاتح واہ ملکا نے تن سے تالی بجائی وہ اس پاک چہرے سے اسے دیکھتا رہا بولا کچھ نہیں میں نے تمہارا نکاح کروایا تھا شہزادی سے اسی لیے تم اسے دور لے جاؤ مگر تم اسی دربار میں جا رہے ہو جہاں مرسل شاہ تخت براجمان ہے جانتے ہو تمہارے نکاح نامے کی تیسری نقل میرے پاس ہے وہ شولہ بار نظریں اس پہ جمائے ہو رہی اگر ابھی میں نے وہ نقل سلطان کے سامنے رکھ دی تو کیا تم اپنی گردن سلامت یا آج کی تاریخ میں اس محل سے باہر جا سکو گے جب میں اپنی دنیا سے یہاں آیا تھا ملکہ آلیہ تو تاشا ایک بات جانتی تھی کہ کسی نے اس کے گاؤں کو جلا دیا تھا چن چن کے جادوگر مارے گئے تھے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا اور یہ سب کرنے والی چینی شہزادی تھی جس نے نے سلطان کا دل صرف اس اس ایک وجہ سے جیتا تھا مرسل شاہ اور کے اجداد جادوگروں کے خلاف سخت قوانین بنائے تھے جادوگروں سے ایک لمبی جنگ لڑی تھی انہوں نے اسی لیے مراد راجا کو جادو کے شبے میں جلا وطن کیا گیا تھا مگر مراد راجا کو واپس آنے کی یہی صورت ملی کہ وہ جادوگروں کے خلاف غداری کرے اور آپ کے پاس سلطان کا دل جیتنے کا ایک ہی بات تھا کیا آپ جادوگروں کے خلاف کاروائی کریں مگر کیا سلطان یہ جانتا ہے کہ آپ خود ایک جادوگرنی ہیں اگر میں اسے یہ بتا دوں تو کیا آپ اپنی گردن کے ساتھ اس باغ نیچے میں گھوم سکیں گی یان سفو کی رنگت سرخ پڑ گئی وہ پھنکاری میں تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتی اس نکاح نامے کی دوسری نقل سے بھی نہیں ڈرتی آپ جو میرے پاس ہے اگر میں قاضی اور گواہوں کو سلطان کے محل میں لے جاؤں اور وہ یہ کہیں کہ انعام کا لالچ دے کر یہ سب آپ نے کروایا تھا تو وانگلی یا آپ کی صفائیوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی آپ بھول جاتی ہیں کہ آپ چینی ہیں ملے نہیں ہمیشہ غیر رہیں گی تم اس نے مٹھی بھینچی میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تم میں کل جب آپ کی دنیا میں واپس آیا تھا تو مجھے ایک بات معلوم تھی اور میرے ہر قدم کے پیچھے وہی ایک بات کار فرما رہی تھی وہ چند قدم قریب آئے ملکہ کے اتنے قریب کہ یان سفو کے اس کے پیچھے سورج نظر آنا بند ہو گیا وہ یہ کہ تم نے یان سفو تم نے میری زندگی کو وہ نقصان پہنچائے ہیں جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا وہ اس کے قریب چہرہ کیا اتنے سرد لہجے میں پھنکارا کہ یان سفو ساکت رہ گئی تمہارے جادو نے مجھے وہ بات بتائی جو مجھے معلوم نہ ہونا بہتر تھی اس بات نے تمہاری دنیا سے میری دنیا تک میرا پیچھا کیا اس ایک بات کو بھلانے کے لیے میں نے تاشا کی زندگی کو خود سے باندھ دیا میرے بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی میرے ہاتھ سے میری کرسی چلی گئی یہ سب تمہارے اس ایک راز کھولنے سے ہوا جس کو جس کو کھولنے کا حق تمہیں نہ تھا یان سوفو جو راز قدرت نے ڈھانگ دیے ہوں انسانوں کو انہیں فاش نہیں کرنا چاہیے ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں تم ملاقوں کی وہ جادوگرنی وہ بلا ہو یان سوفو جس کے راز فاش کرنا میری زندگی کا مقصد ہے میں یہ فیصلہ کر کے واپس آیا تھا کہ میرا ہر عمل تمہارے خلاف ہوگا ہر قدم تمہاری تباہی کے لیے اٹھے گا تم یان نے کے کے اسے مارنے لیے ہاتھ اٹھایا تھا مگر وان فاتح نے سختی سے اس کی کلائی دبوچی اور اسے نیچے جھٹکا دیا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے بولا تم شہزادی تاشا سے دور رہو گی اس کو نقصان پہنچانے کا سوچو گی بھی نہیں مگر مجھے معلوم ہے تم اپنی فطرت سے باز نہیں آؤ گی اس لیے یاد رکھنا جھٹکے سے اس کی کلائی نیچے جھٹکی میں تمہیں تباہ کیے بغیر ملاقہ سے نہیں جاؤں گا میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں یاد رکھو تمہارے ہر قدم پہ میری نظر ہے تمہیں میرے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے یان سفو کے گال سرخ دہک رہے تھے مگر وہ ساکت ہو چکی تھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی وہ ایک نگاہ غلط اس پہ ڈال کے مڑ گیا اور یان سفو نے زور سے پیر پٹکا اس نے مداخلت یا سن گوئیوں سے بچنے کے لیے غلاموں اور کنیزوں کو باغیچے سے دور رکھ کے غلطی کی تھی دربار معمول کے انداز میں سجا تھا دونوں طرف کرسیوں کی کتاریں لگی تھیں درمیان میں قالین سے مزین گزر گاہ تھی جس کا اختتام تین زینوں پہ ہوتا تھا زینوں کے اوپری سنہری چبوترا تھا جس پہ تخت بچھا تھا تخت پہ مرسل شاہ راجمان تھا اور اس کے پیچھے محافظ پنکھ لیے کھڑے تھے سنہری تاروں والی کبا پہنے سر پہ ہیرو سے مرسا پگڑی نما تاج سجائے وہ نوجوان سلطان ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھے کافی پھیل کے تخت پہ بیٹھا تھا شاہی آداب کے مطابق انسان اپنی نشست پہ جتنی جگہ گھیرتا ہے اتنا ہی طاقتور اور روبدار نظر آتا ہے اسی لیے وہ ایسے ہی بیٹھا کرتا تھا بائیں ہاتھ کی کتار میں پہلی کرسی مراد راجا کی تھی مراد اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ایک کاغذ سے کچھ پڑھ کے سنا رہا تھا اس کے عقب میں وان فاتح کھڑا تھا وہ محسوس کر سکتا تھا کہ سامنے والی کتار میں بیٹھا سن باؤ اپنی چھوٹی چھوٹی چینی آنکھوں سے اسے گھورے جا رہا تھا مراد راجا ضابطے کی کاروائی چھوڑو میرے سوال کا جواب دو کیا یہ درست ہے کہ چند روز قبل تم نے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا تھا اور دوسرے روسا کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے غلام آزاد کر دیں مراد رک گیا پہلے اس نے آنکھیں پھیر کے وانگلی کو دیکھا جو ہلکا سا مسکرایا پھر ابو الخیر پہ نظر پڑی اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ تھی یعنی اس کی چپلی کھانے میں وہ دونوں پیش پیش تھے مراد کو ایک دم اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہوا وہ کھنکارا میرے آقا یہ غلام شدید قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے اور اور ہمارے علم میں یہ بھی لایا گیا ہے کہ غلاموں کی جانے سے اہم عہدوں پہ معمور ہمارے عمرہ اور وزرا کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مرسل شاہ تندہی سے اسے گھو رہا تھا میرے آقا ان غلاموں کو اگر آزاد نہ کیا جاتا تو کیا یہ درست ہے مراد آجا کہ آپ اپنے محل کے سامنے اکٹھے ہونے والے چند لوگوں کے دباؤ میں آ گئے اور ہار مان لی مرسل شاہ کی برہم آواز نے سارے میں سناٹا تاریخ کر دیا مراد آپ کے اس قدم کی وجہ سے جس کے لیے آپ نے ہم سے اجازت طلب کرنا بھی مناسب نہ سمجھی کتنے کاموں کو نقصان پہنچا ہے آپ کو اندازہ ہے وزیر خزانہ اپنے کام مکمل نہیں کر سکے چینی سفیر جو چین سے قبضے کی رقم لانے والے جہاز کی نگرانی کر رہے تھے ان کے پاس اس خزانے کی حفاظت کے لیے ضروری افراد نہیں ہے غرض خدمت گاروں کو آزاد کر دینے سے ہر کام متاثر ہو رہا ہے اس بات کو چار روز گزر چکے تھے مگر مرسل شاہ کو صبح صبح ملکہ سنباؤ اور ابو القیر نے الگ الگ یہ خبر پہنچائی تھی تالیا ایڈم اور فاتح چار روز پہلے جس طرح قدیم ملاقہ سے نکلے تھے اس نے مراد راجہ کو شدید مشکلات میں پھنسا دیا تھا سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے جو اپنی جگہ پہ کھڑا اپنا جواب سوچ اور تول رہا تھا میرے آقا میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی شادی کے لیے کیا گیا ہے آقا مراد راجا پل بھر کو ساکت رہ گیا پھر اس کا چہرہ سرخ ہوا اس نے غصے سے گردن موڑی اور اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا جس کے کندھوں پہ سیاہ شال تھا اور وہ اٹھی گردن کے ساتھ سلطان سے مخاطب تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وضاحت کروں آکا ساتھ ہی سر کو خم دیا اس کے انداز میں بغاوت نہ تھی نرمی تھی اداب تھے اخلاق تھا خاموش مراد نے دبی آواز میں سے جھڑکا مرسل شانے جام کے اس نئے درباری کو دیکھا اور ماتھے پہ بل ڈالے تم کون اور تم بغیر اجازت ہماری گفتگو میں کیسے مداخلت کر سکتے ہو درباری مڑ مڑ کے دیکھنے لگے سن باؤ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اس نے پہلو بدلا میرے آقا آپ کے والد نے اس دربار کے قوانین بنائے تھے جن کے مطابق وزرا کے مشیران بوقت وقت ضرورت اپنی تجاویز دے سکتے ہیں میں بندہ ہارا کا مشیر ہوں اور آپ کے والد کے قانون کی وجہ سے بولنے کا پابند ہوں اگر آپ اجازت دیں تو وہ کرسیوں کے پیچھے سے نکل کے سامنے آیا روش پہ سلطان کے سامنے کھڑا ہوا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی پھر گردن اٹھا کے اسی نرم مسکراہٹ سے سلطان کو دیکھا اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ غلام آپ کی شادی کے لیے کیوں آزاد کیے گئے ہیں مراد نے لب بھینچ کے پریشانی سے اسے دیکھا اب وہ اسے نہیں روک سکتا تھا مرسل شاہ کی پیشانی شکن آلو تھی مگر اس نے اکھڑے اکھڑے انداز میں کہا بولو آقا یہ حکم صرف مسلمان غلاموں کے لیے جاری کیے گئے تھے جو اغوا یا ظلم سے جبری غلام بنائے گئے تھے سن باؤ وانگی کے پاس بندرگاہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے صرف سات غلام مسلمان تھے وزیر خزانہ الخیر کے غلاموں میں سے صرف نصف مسلمان تھے اسی طرح باقی عمرہ روسا کے غیر مسلم جائے غلام ان کے پاس کام کر رہے ہیں اور جو مسلمان غلام آزاد کیے گئے تھے ان کو ان سب نے دوبارہ سے یومیہ اجرت ملازم رکھ لیا ہے آپ کے شاہی دستے جا کے ان کی حویلیوں کا خود جائزہ لے سکتے ہیں اگر ان حضرات سے امور سلطنت میں کوئی کوتا ہوئی ہے تو اس کی وجہ غلاموں کا نہ ہونا نہیں ہے ان سب کے پاس مطلوبہ افرادی قوت آج بھی موجود ہے اس کی بات پہ کسی کا سر شرمندگی سے نہ جھکا نہ کوئی جزبز ہوا کیا سنباؤ اور کیا بول خیر سب ڈٹائی سے خاموشی سے سنے گئے مرسل شاہ نے بھی اپنی غلطی کی تصحیح پہ بجائے اپنے عمرہ سے پوچھنے کے ماتھے پہ بل ڈالے سیاہ کبا والے دراز قد آدمی کو دیکھا ہمارا سوال اب بھی وہی ہے مشیر اس کا ہماری شادی سے کیا تعلق آقا یہ شرط شہزادی پاشا کی تھی وہ اسی ندمی سے بتانے لگا ان کا حکم تھا کہ ان کا عروسی لباس جو سفید رنگ کا ہے اسے صرف مسلمان کاریگر ہی بنائیں گے اس لیے ہمیں ایک کثیر تعداد میں کاریگر چاہیے تھے مرسل شاہ کے کندھے ڈھیلے پڑ کر ماتھے کی شکنیں بھی غائب ہونے لگی اس نے ابرو اٹھایا اچھا تو کیا وہ غلام شہزادی کا لباس تیار کرنے میں لگے ہیں نہیں آتا کیونکہ ان غلاموں کو ان کے ساتھ کا مالکوں نے واپس یومیہ اجرت پہ رکھ لیا ہے اور ان کے کاموں سے وہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ ان میں کاریگری کی ہمت نہیں رہتی سن باؤ کے ساتھ بیٹھے مشیر نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے شہزادی کے لباس کی بات کہاں ہوئی تھی یہ جیا کا غلام فاتح ہے کیا تم نے نہیں پہچانا اگر یہ کہے گا کہ ایسا ہے تو غلام اندھا دن اس کی بات کی تعید بھی کریں گے سن باؤ نے دھیمی آواز میں سے کا ہوں سلطان نے پہلو بدلا اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا تو کیا ہمارے پاس کوئی شاہی گھر نہیں جو لباس بنا سکے ہے میرے آکا اور اب وہی لباس بنائیں گے مگر اس کی وجہ سے تاثیر ہو جائے گی جتنے کم کاریگر اتنی تاثیر اس کے ساتھ ہی اس نے سر جھکایا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتا واپس اپنی جگہ پہ جا کھڑا ہوا مراد راجا اس دوران مختلف کیفیات کا شکار ہوا ان میں جھنجھلاہٹ واضح تھی البتہ آپ کے وہ ضبط سے کھنکارا آقا اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے تو ہم اس حکم نامے کو واپس لے سکتے ہیں یا کوئی اور حل جو آپ کی نظر میں ہو ہم کوئی حل نکالتے ہیں مرسل سب کی خود پہ مرکوز جواب طلب نظروں سے ایک دم جزبز ہوا اور کبا جھٹک کے اٹھ کھڑا ہوا تمام افراد بھی تیزی سے کھڑے ہوئے اور سر جھکا دیے مرسل شاہ اٹھی گردن کے ساتھ نیچے اترا اور روش پہ چلتا آگے بڑھ گیا مراد کے قریب وہ رکا ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا جو گہری نظروں سے مرسل کو دیکھ رہا تھا اس کی نگاہیں مرسل کے اندر تک اترتی تھیں اس بار ان میں ادب نہ تھا بلکہ چبھن تھی بظاہر کچھ قابل گرفت نہ تھا ورنہ وہ اس آدمی کو گرفتار کروا سکتا تھا مگر کچھ غیر آرام دہ تھا اس شخص میں لیکن فی الوقت وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا دربار برخاست ہوا تو مراد راجا تیش سے اس کی طرف گھوما مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں تھی وہ ہلکا سا مسکرایا راجا کی طرف چکا میں آپ کی حمایت نہیں اپنا تعارف کروا رہا تھا سلطان اور وزرا سے تاکہ آپ یہ جان لیں کہ مجھے توجہ گھیرنے کی عادت ہے اگر آپ مجھے اپنا مشیر نہیں رکھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لے گا حتیٰ کہ سلطان بھی فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو مان پاتے اپنے خلاف چاہیے یا اپنے ساتھ اور سر جھکا کے مسکرا کے اسے دیکھا راجا اور پیچھے ہٹ گئے مراد راجا لاجواب ہو کے خاموش ہو گئے پھر ماتھے پہ بل لیے آگے بڑھ گئے وہ اپنے نئے مشیر سے ناخوش نظر آتا تھا مگر وہ اسے خود سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا عجیب پہ پھنس گیا تھا ساری الجھنوں کے سرے پہ بس ایک خیال جگمگاتا ہوا دکھائی دیتا تھا وہ ملاقہ کا آنے والا سلطان بنے گا سلطان مراد راجا اور یہ خیال بہت سے کروے گھونٹ کو امرت میں بدل رہا تھا مراد راجا انہی سوچوں میں گم دربار سے نکل کے باغ کے درمیانی بنی روش سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے آتی تالیا کو دیکھ کے رفتار سست ہوئی گہری سانس اندر کو کھینچی تو وہ مورخ کی حالت دیکھ آئی تھی وہ لباس پہلوں سے اٹھائے لال بھبو کا چہرہ لیے چلی آ رہی تھی مراد کے این سامنے آ کے وہ رکی وہ سیلی نظروں سے اسے دیکھا آپ نے آدم کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہاں کیا میں اس کو آپ کے پاس اس لیے لائی تھی کہ آپ اسے آدھا مار دیں مراد نے اتنی ہی برہم نظروں سے اسے دیکھا میرے اوپر چلانے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ تمہاری وجہ سے میں اس وقت موتوب ٹھہرایا جا رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد بھی اگر میں دوا کا نسخہ دے رہا ہوں تو اسے غنیمت سمجھو مگر مجھ سے یہ توقع مت رکھو کہ میں ایک سال اسے اپنی دنیا میں برداشت کروں گا اسے کہو اپنی دوا ڈھونڈے اور جائے یہاں سے آپ نے اسے کچھ کرنے کے قابل چھوڑا ہے وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی آپ نے اسے گھائل کرتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بعد میں کیا کروں گی کیا کروں گی یہ مت بھولو کہ اس کی دوا کا نسخہ اب بھی میرے پاس ہے صرف مراد نے ابرو اٹھا کے ٹھہر ٹھہر کے کہا اور تالیا چپ ہو گئی ایک دم اس کی ترکش کے سارے تیر جیسے راک ہو گئے تھے مراد جانتا تھا وہ جان جائے گی کہ ایڈن کے ساتھ یہ سب اس نے کیا ہے اور پھر بھی اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تالیا کے پاس چپ کر جانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا دوا کا نسخہ صرف مراد کے پاس تھا اور وہ اب اس سے نہیں لڑ سکتی تھی میں بغیر کچھ مانگے تمہارے دوست کی دوا بنا دوں گا ایک ماہ کے اندر اندر مجھے اجزائے ترکیبی لا دو اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت رکھو وہ سرد مہری سے کہہ کے آگے بڑھ گیا اور وہ بے بسی سے مٹھی بھینچے وہیں کھڑی رہ گئی کیا وہ زندگی میں پہلے کبھی اتنی بے بس ہوئی تھی قدیم ملاقہ کی اندیکھی زنجیروں سے یہاں قدم جمانے سے پہلے ہی جکڑنے لگ گئی تھی تالیا نے گہری گہری سانس سے اندر کو کھینچی اور خود کو پرسکون کرنا چاہا وہ روش پہ کھڑی تھی دونوں طرف سب خاص کے کتے تھے اور سامنے لکڑی سے بنے محل کی سیڑھیاں اس نے دھوپ سے بچنے کو ماتھے پہ انگوٹھیوں والے ہاتھ سے چھجا بنایا منظر واضح ہوا سامنے سے آتے سپاہیوں کے ساتھ چلتا سیاہ قبا والا شخص اس کی مسکراہٹ تالیا مراد کی رنگت پک ہوئی پہلی ہاتھ پہلو میں جا گرا اگلا سانس نہیں لے سکی مصاحبوں کی ٹولی قریب آ چکی تھی شہزادی کو دیکھ کے سب ٹھہر گئے سیاہ قبا والا شخص بھی سر ذرا سا جھکا کے مسکرا کے بولا شہزادی اور شہزادی کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہ رہا تھا منہ کھولے چند لمحے اسے دیکھے گئی اس کے چہرے پہ تیز دھوپ سیدھی پڑ رہی تھی مگر وہاں پرواہ کسے تھی یہ اپنے باپا کے مصاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا یہ بندہ آرا کے نئے مشیر ہیں تالیا نے بے یقینی سے تیز دھوپ میں مقابل کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا پھر اس کی سیاہ کبا کو پھر اس کے نیچے بہتے سفید نفیس لباس کو آنکھیں واپس اٹھائیں پھر تالیا نے ابرو اٹھایا اور بنا آواز کے لب ہلایا سیریسلی فاتح مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا اس نے بازو نیچے کر کے ہاتھ باہم ملا رکھے تھے اور نظریں اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹائی نسوانی مجسمے میں حرکت ہوئی یوں جیسے مجسمے کے سفید گالوں پہ کسی نے سرخی گھول دی جو آہستہ آہستہ اس کے سارے چہرے کو سرخ کرنے لگی آپ وہ دان پہ دان جما کے بولی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کو سکوں کی پوتلی دی تھی اور اس کے لیے شکریہ شہزادی میں نے اس سے گھوڑا خریدا اور چند ضروری چیزیں تاکہ مراد سے ملاقات میں آسانی ہو وہ ہنوس عقب میں مسکرا رہا تھا اب وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کے عقب میں سورج چھپ گیا تھا آپ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مارے کے وہ بے بسی سے بولی اسے یقین نہیں آ رہا تھا آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا خاموشی سے کہیں دور انتظار کرنا چاہیے تھا تاکہ سنو حالم اس نے آواز دھیمی کی اور سر اس کی طرف جھکایا پھر آہستہ سے اپنی زبان میں بولا تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار کیل میں دیا تھا میں نے مگر تم نے میری بات نہیں مانی جب تم میرے کہنے پہ فرار ترک نہیں کر سکتی تو میں تمہارے کہنے پہ فرار کیوں اختیار کروں گا اور چہرہ واپس سیدھا کیا آپ آپ مجھے سزا دینے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اس سب کا اثر ایڈم پہ پڑے گا وہ پریشانی سے بولی ساری دنیا آپ کے گرد نہیں گھومتی شہزادی تاشا میں آپ کے احکامات کے تابع نہیں ہوں وہاں بے نیازی تھی بے نیازی تھی آپ ملکہ سن باؤ اور باپا سب کو دشمن بنا کے گئے تھے توانکو آپ دن کی روشنی میں یہاں کیسے واپس آ سکتے ہیں میں نے یہ دشمن صرف ہم تینوں کو اس دنیا سے نکالنے کے لیے بنائے تھے تمہیں واپس آتے وقت یہ سب سوچنا چاہیے تھا مگر آپ آپ بابا کی مشیر کیسے بن سکتے ہیں اور پھر وہ ٹھٹکی کچھ یاد آیا تو وہ بنگا رایا ملائیوں میں جس شخص کا ذکر تھا بابا کا سلطان ساز وہ آپ تھے یا اللہ کنگ میکر اس نے کرا کے پیشانی کو چھوا وہ کھڑا مسکراتا رہا پاتے پلیز آپ بابا کو نہیں جانتے اگر آپ یہ سب مجھے واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بے سود ہے اگر آپ ہمارے قریب اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ مجھے سلطان سے شادی سے روک سکیں تو آپ جانتے ہیں میں نے وہ سب غصے میں کہا تھا میں کبھی بھی سلطان سے شادی نہیں کروں گی اس نے فکر مندی سے یقین دلانا چاہا فاتح نے ایک دفعہ پھر چہرہ اس کی طرف جھکایا ایز د آئی کیئر اور ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالتا اس کے ایک طرف سے نکل کے آگے بڑھ گیا تالیہ نے بے یقینی سے مڑکیوں سے واپس جاتے دیکھا پھر ایک دم انگریزی میں پکار کے کہا آپ اس شخص کے سلطان ساز کیسے بن سکتے ہیں جو آپ کو ناپسند کرتا ہے اور نہ آپ پہ اعتبار کرتا ہے سیاہ کبا والا آدمی رکا اور مڑ کے اسے دیکھا اب سورج تالیا کی پشت پہ تھا اس لیے فاتح کی مسکراتی آنکھیں چندیا گئی واقعی ایسے شخص کا سلطان ساز بننا آسان نہیں جو نہ آپ کو پسند کرتا ہو اور نہ آپ پہ اعتبار کرتا یہ ایک آرٹ ہے جو میں نے کسی اور زمانے میں کسی اور کو کرتے دیکھا تھا جتا کے بولا پھر سر کو خم دے کر دوبارہ تعظیم پیش کی اور پلٹ گیا صاحب اور سپاہی اس کے عقب میں چل دیے تالیا نے سپاہیوں کے گروہ میں سے ایک کو گورتے ہوئے انگلی سے واپس آنے کا اشارہ کیا جی شہزادی مجھے ساری کتھا سناؤ یہ جیا کا غلام پاتے میرے باپا کا مشیر کیسے بنا سپاہی نے صبح جو دیکھا تھا کیسے سنایا کیا وہ ہکا بکا رہ گئی مطلب کیا وہ ہمارے محل میں رہے گا جی جیسے عارف رہتا ہے جیسے مثالیں مت دو یہ بتاؤ دربار میں کسی اور نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں اور جواب میں سپاہی نے جو سے بتایا اسے سن کے تادیا کا دماغ مزید گھوم گیا شہزادی کا عروسی لباس کاریگر یا اللہ یہ وان پاتے کیا کہہ رہا تھا وہ لمحے کھڑی سوچتی رہی پھر اپنی کنیزہ اور غلام کی طرف گھومی ملکہ کو خبر دو کہ شہزادی تاشا آئی ہے وہ بظاہر سنجیدہ تھی مگر اندر سے پریشان کوئی بھی اس کی منشا کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا ایڈم الگ بیمار پڑا تھا اور مان پاتے کیا کرنا چاہ رہا تھا اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کتاب میں کیا لکھا تھا آگے کیا ہوگا مگر ایک دفعہ کی پڑی ہوئی کتاب کی اکثر تفصیلات ذہن سے اس وقت محب ہوتی محسوس ہو رہی تھی بس ایک چیز واضح یاد تھی وہ اہم کانا سات سوال جو تاشا نے مرسل شاہ کے سامنے رکھے تھے نہیں اس نے سر جھٹکا وہ من گھڑت ہوں گے آخر میں ایسی شرائط کیوں رکھوں گی دربارہ خالی ہو چکا تھا وہاں ملکہ یان سفو براجمان تھی اب کہ اس نے اپنی کنیزوں اور سپاہیوں کو الگ نہیں کیا تھا بڑی شان سے تخت پہ اپنا لباس پھیلا کے بیٹھی کھلے دروازے سے اندر آتی تالیا کو دیکھ رہی تھی یان سوفو کو وہ پہلی نظر میں ہی مختلف لگی تھی اس کے بال سیاہ اور چھوٹے تھے اور اس نے ان کو آدھا باندھ رکھا تھا وہ پہلے سے دبلی لگ رہی تھی اور چہرے پہ سختی سی آ گئی تھی وہ چبوترے کے سامنے آروکیا اور تعظیم پیش کر کے گردن اٹھا کے ملکا کو دیکھا میں جانتی تھی آپ مجھ سے ملنا چاہیں گی ملکا اسی لیے میں خود ہی آ گئی اس سے قبل کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے دیتی ہوں وہ ٹھہر ٹھہر کے ملکہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی یان سو خاموشی سے سستنی گئی ساتھ ہی وہ اپنی ایک کلائی کو دوسرے سے سہلا بھی رہی تھی میں اپنے باپا کے لیے واپس آئی ہوں میں زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکی جہاں گئی تھی میرے لیے اب وہاں کچھ نہیں بچا اور یہاں یہاں باپا کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی رشتہ نہیں بنانا وہ بات جو میرے اور آپ کے درمیان طے پائی تھی وہ برقرار ہے اور سب ویسے ہی ہوگا جیسا آپ چاہتی ہیں یان سفو اپنی آنکھیں اس پہ مرکوز رکھے چپ چاپ بیٹھی رہی آپ کو میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اس مسئلے سے باپا کی مدد سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی سلطان مرسل اور میری شادی کبھی نہیں ہو سکے گی یان سفو کی خاموشی ہنوز برقرار تھی رہے وہ لوگ جن کی واپسی آپ کو گراں گزر رہی ہے وہ یہاں سے جلد چلے جائیں گے آپ بے فکر ہیں ملکہ نے ہاتھ اٹھایا پھر اسے ہلکا سے جھٹکا یا اسے واپس جانے کا اشارہ تھا ملکہ کی خاموشی اسے کھٹکی تھی مگر اس نے سر جھکایا تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں واپس کھلی کنیزوں اور سپاہیوں کو دربار سے بھیج دیا اور سنباؤ کو بلوایا کچھ دیر بعد جہاں تالیاں کھڑی تھی وہاں وانگلی کھڑا نہ خوشی سے اسے کہہ رہا تھا ہمیں اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے غلام فاتح وہ آج سلطان کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مجھے ڈر ہے وہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دے گا دربار میں اب وہ دونوں اکیلے تھے یان ابھی تک خاموش تھی پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی وہ کامدار لباس پہلوں سے اٹھائے تخت کے چبوترے کے زینے اترنے لگی یہاں تک کہ آخری سیڑھی پہ آ رکی اب وہ وانگلی کی این سامنے تھی وہ بولتے بولتے رک گیا ملکہ کے چہرے پہ کوئی عجیب سا تاثر تھا وانگلی وہ بولی تو نظریں دور دربار کی دیوار پہ کنندہ خطاطی پہ مرکوز تھیں انسان کے بال کس شے کی علامت ہوتے ہیں وانگلی نے تجزت سے اسے دیکھا بال اس نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا انسان کے غرور کے تبھی حج کے موقع پہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے انہیں کٹوانا پڑتا ہے اور اور کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں بال انسان کی شخصیت کو اس کی صحت کو وہ کیسی خوراک کھاتا ہے اس کے ملک کا موسم کیسا ہے ہاں اور بال وقت گزرنے کی علامت ہوتے ہیں ان کی لمبائی بتاتی ہے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے ان کو چھوٹا کر دینا بتاتا ہے کہ انسان اپنا وقت بدلنا چاہتا ہے تاشا کے بال چھوٹے ہو چکے ہیں اور غلام پاتے کے بال پہلے سے ذرا لمبے ہیں اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ ان زخموں کے نشانات تک نہیں جو چار روز پہلے بازار میں آخری دفعہ اس سے ملتے وقت میں نے دیکھے تھے غلام فاتح اور ان چہروں کے کے ساتھ ساتھ واپس نہیں آئے جن گئے تھے کیا مطلب ملکا وانگی الجھ کے اسے دیکھنے لگا ملکا کی آنکھیں چمکنے لگی غلام فاتح ایک بات کہہ گیا کہ میں اپنی دنیا سے آپ کی دنیا میں واپس آیا سنڈاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ اس زمین پہ کوئی دوسری دنیا بھی موجود رکھتی ہو دوسری دنیا وانگلی ششدر رہ گیا دربار میں سناٹا چھا گیا ہاں جہاں وقت گزرنے کے سارے حساب کتاب مختلف ہوں جہاں سے یہ دونوں واپس آئے ہوں جہاں سے یہ پہلی دفعہ آئے تھے وہ چونک گئی ہم نے تاشا کے گاؤں کا پتہ چلایا تھا مگر وہ سب جھوٹ تھا وہ چین کے کسی گاؤں سے نہیں آئی تھی مراد راجا کی کوئی چینی بیوی تھی ہی نہیں مگر وہ خود سے کہہ رہی تھی میں نے جب بھی تاشا کا ماضی جاننے کے لیے اپنے پانی میں دیکھنا چاہا مجھے ایک ہی منظر نظر آیا ایک چھوٹی لڑکی جو جنگل میں کھو جاتی ہے ایک دروازے کے پیچھے اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے میں سمجھی تھی کہ مراد راجا کا جادو میرے مناظر کا رستہ روک دیتا ہے مگر نہیں میرا منظر درست تھا مراد راجا کی ایک ہی بچی تھی جو جنگل میں کھوئی تھی تالیا بنتے مراد مگر وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی اور یہ اس کے کھونے کے چند دن بعد ملی تھی ایک نوجوان لڑکی مراد راجا نے کہا کہ یہ اس کی کوئی دوسری بیٹی ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی لڑکی ہو یہ کسی ایسی دوسری دنیا میں چلی گئی ہو جہاں وقت کی رفتار مختلف ہو ان کے کئی سال اور ہماری ایک گھڑی وانگلی بھی متعجب رہ گیا تالیہ بنت کے مراد ہی شہزادی تاشا ہے سن اور کل یہ دونوں جو ہمارے سامنے واپس آ کھڑے ہوئے ہیں یہ دونوں چار روز بعد واپس نہیں آئے یہ ایک لمبا عرصہ اپنی دنیا میں گزار کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھنے لگی جیسے چمکتی آنکھوں سے دور کسی دوسرے زمانے میں جھانک رہی ہو کوئی اور دنیا بھی وجود رکھتی ہے سن باؤ جو اتنی خوبصورت اور جادوئی ہے کہ یہ یہاں آنے کے باوجود واپس جانے کی تمنا رکھتے تھے کچھ تو ہے اس دنیا میں جو تاشا ملاقہ پہ حکمرانی کا خواب اس کے لیے قربان کرنے پہ راضی تھی ہمیں اس دنیا کو ڈھونڈنا ہے اس دروازے کو جس کے پار وہ جادوئی سلطنت بسی ہے مجھے اس میں جھانکنا ہے وہ فرار مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی سنو وانگلی ان دونوں پہ نظر رکھو اور کسی بھی طرح مجھے اس دنیا کا راز معلوم کر کے دو وانگلی نے سی ملکہ کی عجیب سی خواہش کو سنا اور پھر سر جھکا دیا جو حکم ملکہ یان سفو چمکتی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اب دور خلا میں دیکھ رہی تھی اس کی زندگی ایک دم سے مزید دلچسپ ہو گئی تھی ہارا کے محل پہ شام کا نیلگو اندھیرا پھیل رہا تھا دور کسی مسجد سے موزن مغرب کی نماز کے لیے صدا لگا رہا تھا محل کی راہداریوں اور کھڑکیوں میں ایک ایک کر کے مشرے روشن ہونے لگی تھی کتب خانے کے ریک خاموشی سے کونے میں جا نماز ڈالے نماز پڑھتے ایڈم بن محمد کو دیکھ رہے تھے جو برسوں کا بیمار نظر آتا تھا نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہا تھا سلام پھیر کے اس نے جائے نماز طے کی اور خود دیوار تک آیا وہاں اس کا لحاف رکھا تھا اس نے لحاف اپنے گر لپیٹ لیا اور گھٹنوں پہ گال ٹکا دیا اس کا جسم کبھی گرم ہو جاتا کبھی ٹھنڈا کبھی یوں لگتا وہ تنور میں بیٹھا ہے اور کبھی لگتا سرد خانے میں ہے سر کا درد اس کی جان دے رہا تھا اور تنفس بار بار اکھڑ جاتا تھا پھر گہرے سانس دے کر وہ خود کو پرسکون کرتا مراد راجا نے بیسوں دوائیں دے رکھی تھیں وہ بار بار ان کو پھانکتا تو قدرے بہتر محسوس کرتا ایک غلام کو خانے میں جگہ جگہ رکھی مشرے جلا رہا تھا ایک ایک کر کے ہر گنا روشن ہونے لگا زرد روشنی نے سارے کو منور کر دیا تو ایڈم چونکا سامنے والی دیوار کے ساتھ وہ بیٹھی تھی وہ کب آئی تھی ایڈم نے تعجب سے اسے دیکھا پھر نکاحت زدہ انداز میں سر کو خم دیا شہزادی تمہیں ان آداب کی ضرورت نہیں ہے ایڈم وہ خفکی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے ساتھ آ بیٹھی آپ شہزادی ہیں اور میں ایک مورخ مجھے ان آداب کی ضرورت ہمیشہ رہے گی اب وہ دونوں ساتھ ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھے نظر آئے تھے کتب خانہ روشن مگر تنہا تھا قدیم کتابیں اپنی جلدوں میں قید خاموشی سے ان کو دیکھ رہی ایڈم لحاف اوڑے بیٹھا تھا اور تالیا وہ شہزادی والا عروسی لباس اور زیور اتارے سادہ سیاہ باجک رنگ میں بال باندھے بیٹھی تھی سامنے والی دیوار پہ ان دونوں کے سائے نظر آ رہے تھے جو ان سے کت کاٹ میں کہیں بڑے اور خوفناک تھے تو وان فاتح وہ سلطان ساز ہیں جس کا ذکر کتاب میں تھا تالیا سے ساری کتھا سن کے ایڈم بولا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ خفگی سے بڑبڑائی پھر گردن موڑ کے ایڈم کے زرد اداس چہرے کو دیکھا آئی ایم سوری ایڈم یہ سب میری وجہ سے ہوا ایک شکار باز سے دوسرے شکار باز کے کتب خانے کے سفر نے ہمیں صرف نقصان ہی دیا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں چیتا وہ سادگی سے بولا نظریں اپنے جناتی سائے پہ لگی تھیں میں صرف بیمار ہوں میرے اندر کسی سے ناراض ہونے کی ہمت نہیں رہی میں تمہیں اس سے نکال دوں گی تم ایک صحت مند اور لمبی زندگی گزارو گے ایڈم آپ کو معلوم ہے میں اس وقت کیا چاہتا ہوں کیا میں اپنی ایبو کے پاس جانا چاہتا ہوں میں اپنے بابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھے اس قدیم زمانے میں موت کا انتظار نہیں کرنا اگر یہ ایڈم بن محمد کی زندگی کے آخری دن ہی ہے تو یہ مجھے ان دونوں کے ساتھ گزارنی ہے تم دوا لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے تمہارا علاج اسی زمانے میں موجود ہے ہم اسے ڈھونڈ دیں گے ایڈم میں تمہارے لیے سب کروں گی سب کچھ وہ دل گرفتی سے بولی تو ایڈم نے بوجھل پل کے اٹھا کے اسے دیکھا آپ کو وان فاتح سے محبت ہے چھ تالیہ سوال غیر متوقع تھا مگر ایڈم کا یہ سوال پوچھنا زیادہ غیر متوقع تھا وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی پھر گہری سانس تھی سچ بتاؤں مرتے وقت یا مرنے والے کے سامنے ان دو صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا وہ افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گئی ہاں مجھے ان سے محبت ہے کب سے وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اب کے وہ سامنے دیکھنے لگی محبت کب شروع ہوئی کس کو یاد رہتا ہے یاد صرف وہ وقت رہتا ہے جب اس نے تکلیف دینی شروع کی ہو محبت کی اذیت بعض دفعہ خود محبت سے بڑی ہو جاتی ہے وہ اب سامنے پھڑ پھڑاتے شولوں کو دیکھ رہی تھی اور ایڈم کو اس کی سیاہ آنکھوں میں زرد آگ نظر آ رہی تھی آپ کو ان سے محبت ہے تو مجھے کیوں بچانا چاہتی ہیں کیونکہ اس نے ایڈم کی طرف چہرہ موڑا تو سیاہ آنکھوں سے شولوں کا عکس قائم ہو گیا مجھے تم سے بھی محبت ہے دو لوگوں سے کسی کو کیسے محبت ہو سکتی ہے وہ حیران نہیں ہوا مزید اداس ہوا وہ آپ کے مسکرا اسے دیکھنے لگی جانتے ہو مجھے ساری دنیا کی نعمتوں میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے کھانا وہ وہ جانتا جانتا تھا تھا اتنا تو تالیہ کو ہاں کھانا میری سب سے بڑی ترغیب میری کٹھن ترین آزمائش کھانے کی لذیذ چیزیں مگر کیا ہم انسان ایک ہی پلیٹ میں سب کھا سکتے ہیں مطلب وہ نکاہت سے اسے دیکھنے لگا ہم سارے کھانے ایک ہی پلیٹ میں کھا سکتے ہیں چاولوں کی پلیٹ الگ اور میٹھے کا پیالہ الگ ہوتا ہے چائے کے مگ میں پانی نہیں پیا جا سکتا ایسے ہی ہمیں اپنی ذات کے مختلف پہلوؤں کے لیے مختلف دوست چاہیے ہوتے ہیں ایڈم ہم جب سارے جذبات صرف ایک شخص سے حاصل کرنا چاہیں تو ناخوش اور تشنا ہی رہتے ہیں اس کو بھی بوجھل کر دیتے ہیں ایک ہی پلیٹ میں ہر کھانا کون کھا سکتا ہے اسی طرح ہم ایک ہی شخص کے اوپر اپنا سارا وجود نہیں مسلط کر سکتے ہر شخص کے لیے الگ خانہ ہوتا ہے ہمارے رشتے ہماری زندگیوں میں برتنوں کی طرح ہوتے ہیں ہماری روح کو غذا فراہم کرنے والے مگر الگ الگ طریقے سے ہم کسی ایک انسان سے آبسیس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کیونکہ ہم سارے کھانے ایک ہی برتن میں کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اداسی سے بولا تو تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا ہم سب کے اندر اداسی ہے ایڈم تنہائی کا ایک خلا جو جو مغرب ڈھلتے ہی ہمیں نکلنے کو منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے سارے دن کے کام کاج کے بعد اس وقت ہمیں انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ اداسی کا وقت ہوتا ہے خوف اور تنہائی کا ایک شخص اس وقت کو گزارنے کے لیے ہمیں کافی نہیں ہو سکتا ہمیں اپنے ارد کے بہت سے دوست اور رشتے اکٹھے کرنے چاہیے تاکہ وہ ہر شام ہماری مدد کیا کریں ہاں اسی لیے ہر شام کو ہم اپنی دنیا میں اپنے اپنے سیل فون دیکھ کر سب سے کٹ کے بیٹھ جاتے تھے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے فون کے عادی ہو گئے ہیں مگر اب مجھے لگتا ہے چتالیا کہ ہم ان لوگوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو فون کے ذریعے ہم سے جڑے ہوتے ہیں یہاں تو وہ سہولت بھی نہیں ہے آئی ایم سوری ایڈم میں تمہیں تمہاری دنیا سے لے آئی اگر میں اور وان فاتح واپس اپنی دنیا میں چلے گئے تو آپ کے لیے کیا صرف مراد راجہ کافی ہوں گے ایڈم کے انداز میں تلخی گھل گئی وہ چپ ہو گئی اور سر جھکا دیا ایڈم میں جانتی ہوں میں مزید اکیلی رہ جاؤں گی مگر کم از کم میں آزاد ہوں گی کیل میں میں قید کر لی جاؤں گی مجھے زخمی دل منظور ہے کٹے ہوئے پر نہیں آپ جانتی بھی ہیں کہ زخمی دل کیا ہوتا ہے اس نے گلا کیا نہیں کیونکہ شاید ابھی تک میں تم اور فاتح حقیقی معنوں میں الگ نہیں ہوئے تھے ناراضگیاں تھیں دوریاں تھیں کھوئی ہوئی یاداشتیں بھی تھیں مگر جدائی نہیں تھی میں نہیں جانتی میں اس جدائی کو کیسے سہوں گی مگر میں اس وقت صرف تمہارے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں کیا ہم ایک ماہ میں وہ اجزائے ترکیبی ڈھونڈ لیں گے چتالیا اس نے کسی خوفزدہ بچے کسی انداز میں پوچھا اب تو دیوار پہ اپنے بے ہوئے کل سائے بھی ڈرا رہے تھے ہاں کیونکہ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا کیسے کب مجھے معلوم نہیں مگر کوئی رستہ ہوگا ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی رستہ ہوا کرتا ہے ایڈم گھٹنے پہ گال ٹکائے لحاف لپیٹے خاموشی سے گہری سانس لینے لگا اس میں مزید بولنے کی سکت نہ رہی تھی اس صبح قدیم ملاقہ کے بازار میں خوانچہ فروش سدائیں لگاتے دکھائی دے رہے تھے دکانوں میں رش اور معمول کی گہما گہمی تھی گھوڑے گاڑیوں پہ سامان لادا جا رہا تھا ایسے میں مراد راجہ کا قافلہ بازار کے درمیان سے گزر رہا تھا مراد گھوڑے پہ سوار سنہری کبا کندھوں پہ ڈالے ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے پات تاثرات کے ساتھ گھوڑے کو آگے بڑھا رہا تھا رات بارش کے باعث درخت گرے تھے اور عمومی رستے کو بندش کی وجہ سے ترکیا نے بازار سے گزرنا پڑ رہا تھا ایک گھڑ سوار پہلے نگارا بچاتا ہٹو بچوں کا اعلان کرتا پیچھے راجا اور مساحب چلے آ رہے تھے لوگ تیزی سے رستہ چھوڑ رہے تھے وہ مراد سے چند قدم پیچھے تھا اس نے آج بھی کندھوں پہ سیاہ کبا پہن رکھی تھی اور سنجیدہ نظریں مراد کی پشت پہ لگی تھی دفتن وہ اپنے گھوڑے کو مراد کے گھوڑے کے دائیں جانب لے گیا اور اسے مخاطب کیا آپ کتنے عرصے بعد بھرے بازار میں سے گزر رہے ہیں راجا یاد نہیں مراد کا چہرہ سپاٹ رہا آپ غیر آرام دہ نظر آتے ہیں بندہ آرا نے گردن موڑ کے ایک سنجیدہ نظر ساتھ والے گھڑ سوار پہ ڈالی بازار سے گزرنے کے باعث ہماری رفتار سست پڑ جاتی ہے محل میں بہت سے کام ہمارے منتظر ہیں یا شاید آپ کو ان لوگوں کے درمیان سے گزرنے سے اکتاحٹ ہوتی ہے ان کی غربت اور آنکھوں میں بسی محرومیاں آپ کو مسترف کرتی ہیں وان فاتح میں نے تمہیں اپنا مشیر تعینات کیا ہے نا سے نہیں جتنا راجہ راجا لوگوں کے لیے کام کرتا ہے کیا کوئی دوسرا بندہ ہارا کر کے گیا ہے وہ ترقی سے بولا اور لگام کو زور سے جھٹکا دیا نتیجتاً گھوڑے کے ٹاپ تیز ہوئے دونوں طرف دکانوں کی کتاریں تھیں اور درمیان میں کچرا رستہ جس سے وہ گزر رہے تھے سامنے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں سامان کے تھیلے تھے یک دم نکارے کی آواز سنی تو چونکی سامنے سے آتے شاہی کو دیکھ کے وہ گھبرائی بچے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو ہٹی افراتفری میں تھیلے پھسلے دوریان رستے میں لڑکتے گئے مگر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ چھپر کی سمت بھاگ گئی پھل بھی نہ سمیٹے رستے میں دریان پھل کسی رکاوٹ کی طرح گرے تھے پیش قدم سپاہی نے گھوڑا روک دیا مراد راجا کے ماتھے پہ بل پڑے اسے رفتار سست کرنی پڑ گئی اسی لیے میں بازار سے نہیں گزرتا اس نے زیر لب سے کون سا راجا وہ اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اسے مخاطب کیا میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ لوگ حقیر اور بے وقوف معلوم ہوتے ہیں اور اپنے کام زیادہ اہم لیکن اگر آپ ان لوگوں کے سلطان بننا چاہتے ہیں تو رک جائیں ان پھلوں کو کچل کے آگے نہ بڑھیں مراد نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا سلطان بننے کے لیے مجھے ان لوگوں کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے معذرت لیکن آپ کو اگر معلوم ہوتا کہ سلطان بننے کے لیے آپ کو کیا چاہیے تو آپ مجھے اس کام کے لیے تعینات نہ کرتے ایک دفعہ میری بات مان کے دیکھیے ان دونوں کے گھوڑے رک چکے تھے پیش قدم سپاہی نے غصے سے عورت کو ڈانٹا اور پھر ان پھلوں کو دیکھا جو سارے رستے میں بکھرے دونوں اطراف دکانوں میں لوگ چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھنے لگے کوئی مدد کے لیے آگے نہ آیا عورت بچے کو مزید خود سے لپٹائے سہمی ہوئی کھڑی رہی عارف پیچھے سے آگے آیا اور مراد کو مخاطب کیا راجا اس گستاخ عورت نے یہ حرکت جان بوجھ کے کی ہے اس کو گرفتار کر کے سرزنش کی جانی چاہیے تاکہ بازار والوں کو عبرت ملے ورنہ کچھ دن تک ہمیں یہاں سے روز گزرنا ہوگا لوگ روز چراستے کریں گے مراد نے پہلے اسے دیکھا اور پھر فاتح کو جو گہری سانس لے کر کہنے لگا راجا ایسا نہ کریں وہ غریب عورت ہے مگر مراد نے ابرو سے عارف کو اشارہ کیا وہ فوراً مڑا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا دو سپاہی اس عورت کو اس کے بچے کے ساتھ پکڑ کے زبردستی کچے رستے پہ سامنے لے آئے پھل ابھی تک رستے میں بکھرے تھے راجا ایک دفعہ میری بات سن لیں وہ فکر مندی سے بولا مگر مراد نے ماتھے پہ بن لیے اسے دیکھا تم مجھے کمزور حکمران بنانا چاہتے ہو جو موم کی طرح پگھل جاتا ہے اگر ان گستاخیوں پہ لوگوں کو سزا نہ دی جائے تو وہ حکمرانوں کے تابع نہیں رہتے شاید آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں سے حکارت محسوس ہوتی ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے ادب سنگائی میں آپ نے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کئی برس گزارے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کو ان کے درمیان گھومنے پھرنے سے خوف محسوس ہوتا ہے مراد راجا کے ہاتھ لگام پہ ثابت ہو گئے اس نے آہستہ سے گردن موڑ کے فاتح کو عجیب نظروں سے دیکھا خوف جی کیونکہ آپ نے ایسے ہی لوگوں سے غداری کی تھی سلطان کی معافی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھی شکار بازوں اور کئی غریب لوگوں کو گرفتار کروایا تھا ان کے گھر جلوائے تھے جب آپ ان کچے گھروں اور دکانوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کو احساس سے جرم ہوتا ہے عارف ڈپٹ کے تماش بینوں کو پھل چننے کا کہہ رہا تھا ایسے میں ہم دونوں کی دھیمی آواز میں گفتگو عارف کو سنائی نہ دے رہی تھی البتہ جیا کے اس غلام کو اپنے راجا کے اتنے قریب سرگوشی میں بات کرتے دیکھ کے وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا مجھے کوئی احساس جرم نہیں ہے مراد تلخی سے بولا اگر آپ سلطان بننا چاہتے ہیں تو آج میری بات مان کے دیکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ اس بازار سے وہ شے لے کر نکلیں گے جو آپ کے پاس اس سے پہلے نہ تھی کیا ثواب نیکی میرے اوپر ایسے بحث اثر نہیں کرتے وان فاتح راجا اس عورت کے چہرے کا رنگ دیکھیں مراد نے گردن مور کے سپاہیوں کے نرغے میں گھری عورت کے چہرے کو دیکھا اس نے غلطی کی ہے اس کو خوف زدہ ہونا بھی چاہیے مراد نے شانے اچکائے وہ خوف زدہ نہیں ہے وہ خوف سے آپ کے رستے سے نہیں ہٹی تھی خوف ایسا نہیں ہوتا راجا اس نے آواز مزید دھیمی کی یہ نفرت ہے وہ رات کا جبڑا بھنج کر اس کے چہرے پہ ایک ساتھ کئی رنگ آئے نفرت ان لوگوں کے مدرسوں اور ہسپتالوں کے لیے مراد راجہ دن رات کام کرتا ہے دوسرے ملکوں سے سامان تجارت منگواتا ہے تاکہ سب کو روزگار ملے مسجدیں بنواتا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو کون بتائے گا کہ آپ یہ سب کرتے ہیں وہ اسی اطمینان سے بولا ملکہ یان سفو یہ سب ان کے لیے نہیں کرتی مگر ملکہ سے یہ نفرت نہیں کرتے حالانکہ ان کے گھر ملکہ نے جلوائے تھے میں ان کے درمیان ایک لمبا عرصہ رہا ہوں راجا ملک کے بھیجے کارندے ہر بازار میں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ کی علور سنگائی میں اپنے ساتھیوں سے غداری کی داستانیں سناتے ہیں وہ افسوس سے کہہ رہا تھا پھر راجا کو خاموش دیکھ کے دھیرے سے اضافہ کیا آپ چاہیں تو ان پھلوں کو کچل کے یہاں سے چلے جائیں مگر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو دوسرے لوگوں کی باتوں سے فرق نہ پڑے فرق پڑتا ہے سب کو پڑتا ہے آپ کو ان لوگوں کو دکھانا پڑے گا کہ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا وہ آپ کو سمجھتے ہیں بھلے آپ حقیقت میں اس سے زیادہ برے کیوں نہ ہوں مراد راجا چند لمحے خاموش کھڑا رہا پھر اس نے لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا اس عورت کے این سامنے گھوڑا روکا اور بلند آواز میں سے مخاطب کیا کیا تم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے عورت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بچے کے کندھوں کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی اگر تم نے یہ جان کے کیا ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا کیونکہ تمہارے اس عمل سے میرے محل پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی محل میں بہت سے کام میرے منتظر ہیں میں مراد راجا ہوں گردن گھما کے چاروں اطراف کھڑے تماش بینوں کو دیکھ کے بلند آواز میں کہا میں ملاقہ سلطنت کا بندہ آ رہا ہوں تمہارے لیے دوسرے ملکوں سے سامان منگوانے والا تمہارے طبخانوں میں دوا کا انتظام کرنے والا میں فجر سے مغرب تک تمہارے لیے کام کرتا ہوں سارے میں سناتا تھا اور لوگ چپکے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھے بندہ آرا کو بولتے سن رہے تھے لیکن تم نے یہ غلطی سے کیا ہے اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تمہارے پھل میلے ہو چکے ہیں عارف اس نے تاکم سے عارف کو مخاطب کیا اسے کسی خوانچہ فروش سے مزید پھل دلوا دو اور رستہ صاف کرو ہم رس کو کچل کے نہیں گزر سکتے عارف نے ناخوشی سے اسے دیکھا مگر اب وہ مزاحمت نہیں کر سکتا تھا ایک نگاہ غلط مراد کے عقب میں کھڑے فاتح پہ ڈالی اور حکم بجا لانے آگے بڑھ گیا عورت بالکل گنگ رہ گئی تھی پھر وہ بار بار سر جھکا کے شکریہ ادا کرنے لگی سپاہیوں نے اسے چھوڑا تو وہ فوراً سے ایک طرف ہٹ گئی خوانچا فروش آگے بڑھے اور سپاہیوں کے ساتھ پھل چننے لگے رستہ صاف ہوا تو مراد نے گھوڑا رستے پہ ڈال دیا اور ساتھ ہی اسے مخاطب کیا میں اس سے زیادہ ریاکاری نہیں کر سکتا اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے میں اس عورت کے گھر میں راشن بھی ڈلواؤں گا تو تم مجھے نہیں جانتے درست لیکن آپ کو یہ ریاکاری اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آپ اس جذبے سے روشناس ہوں جس سے آپ کبھی متعارف نہیں ہوئے کون سا جذبہ مراد نے گھوڑا آگے بڑھاتے گردن موڑ کے اسے دیکھا وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا ہمارے زمانے میں اس کے لیے مختلف نام ہیں جو آپ نہیں سمجھیں گے مگر یہ ایسا جذبہ ہے جو کسی نشے کی طرح انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور انسان سے وہ کام بھی کرواتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیے ہوتے کس شے کا نشہ شہرت کا نشہ تعریف سننے کا نشہ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ اس ابتلا میں پڑے ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے گرد پرستاروں کا جمگٹا لگا رہتا ہے وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں ذہنوں کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں ان کی شہرت کے باعث لوگ ان کی محبت میں اندھا دھند مبتلا ہو جاتے ہیں حالانکہ اور اب درختوں کے جھنڈ کے پاس سے گزر رہے تھے مراد نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر دی اور تعجب سے اسے دیکھا میں نہیں مان سکتا کہ کوئی انسان نہ سورما ہو نہ کوئی ولی اور لوگ اس کی محبت میں اندھا دھند کی رفتار ہو جائیں ہماری دنیا میں ایسا ہوتا ہے راجا بڑے کام خوبصورت شکل یا سحر انگیز تقریروں سے لوگ ذہنوں پہ حکمرانی کرنے لگتے ہیں مگر یہ بڑا ہی خطرناک فتنا ہے پرستاروں کے لیے بھی اور جس کی پرستش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی ایسے لوگوں کو مقبول کہا جاتا ہے اگر آپ سلطان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے لوگوں میں مقبول ہونا پڑے گا کل جب آپ اس بازار سے گزریں گے تو ان لوگوں میں سے چند لوگ آپ کو توصیفی نظروں سے دیکھیں گے یہ نظریں آپ کو تسکین دیں گی آہستہ آہستہ ان نظروں کی تعداد بڑھ جائے گی پھر آپ ایک ایسی لذت سے روشناس ہوں گے جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھی مراد نے گھوڑا روک دیا اور پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا تم عجیب باتیں کرتے ہو وان فاتح وہ مسکرا دیا یہ باتیں آپ کو سلطان بنا سکتی ہیں مجھے بھی کسی نے ان باتوں کے ذریعے ایک اونچی کرسی تک پہنچایا تھا راجا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو کیا تم اپنے ملک کے بندہ بن گئے نہیں میں نے اس کرسی کو یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں راجا مسکرایا یعنی تم نے ہار مان لی راجا آپ کو ان لوگوں کے درمیان سے روز گزرنا ہوگا تاکہ آپ کا وہ احساس جرم ختم ہو جو آپ کے ساتھ چپکا ہے وہ اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگا تم واپس اپنی دنیا میں کس کے لیے جانا چاہتے ہو وان فاتح اپنے تخت کو تو تم چھوڑ آئے ہو میرے دو بچے ہیں میرے دوست ہیں میرا ملک ہے وہاں تخت کی خواہش رکھنے والے کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا تمہیں بھی نہیں ملے گا کیا تخت پا کے سکون مل جاتا ہے نہیں کیونکہ تب تک ہمیں خوب سے خوب تر کی تلاش کے سفر کی ایسی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ کہیں پڑاؤ ڈالنا برداشت نہیں ہوتا خیر تم کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی عوام میں مقبول ہونا پڑے گا ان کا قافلہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ دونوں باتیں کرتے کافی دور نکل آئے تھے جی اور آپ کی مقبولیت سے سب سے زیادہ ناخوش ملکہ ہوں گی مراد چونکا ہاں اور وہ یقیناً کوئی چال چلے گی اس کے سدے باپ کا طریقہ ہے ملکہ کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ اپنا زور چلاتی ہیں اسے سارے ملک کی خبر بھی رہتی ہے اور وہ امور سلطنت میں دخل اندازی بھی کرتی ہے اگر ہم اس ہتھیار کو ملکہ سے کھینچ لیں تو ملکہ مفلوج ہو جائے گی اور وہ ہتھیار ہے سن باؤ لی مراد نے سمجھ کے سر ہلایا جی راجا ملکہ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو وانگلی کا پتہ صاف کرنا پڑے گا وانگلی تمہارا سابق آقا تھا وان فاتح اور میں نے سنا تھا کہ تم نے ابو الخیر سے آزادی حاصل کر کے وانگلی کے پاس جانے کے بعد بھی اپنے سابق آقا کی برائی تک نہیں کی تھی اور آج تم مجھے اپنے سن باؤ کا پتہ صاف کرنے کا مشورہ دے رہے ہو وان فاتح مبہم سا مسکرایا اس بات کو زمانے بیت گئے راجا وہ ایک غلام کا فیصلہ تھا اور میں قدیم ملاقہ میں اب کی بار غلام کی طرح نہیں آیا آپ نہیں جانتے کہ میں کیا کچھ کھو کے آیا ہوں مراد نے ہنکارا بھر کے غور سے اسے دیکھا مجھے سلطان بنا کے تمہیں کیا ملے گا جب آپ سلطان بن جائیں گے تو میں آپ سے ایک شے مانگوں گا اور آپ کو مجھے وہ دینی ہوگی مراد راجا کے چہرے پہ اکتاہٹ ڈر آئی اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں تاشا کو ساتھ لے جانے دوں گا تو میں آپ سے تالیا کو ساتھ لے جانے کی بات نہیں کروں گا بے فکر رہے مراد راجا نے چونک کے اسے دیکھا پھر وقت کی چابی آدم کی دوا وہ تو آپ نے ویسے ہی دے دینی ہے اس کا معاملہ آپ تالیا سے طے کر چکی ہیں مجھے آپ سے ایک اور چیز چاہیے مراد نے اجنٹے سے اسے دیکھا ایسا کیا ہو سکتا ہے ایک دن ہم سلطنت محل میں کھڑے ہو کے اس بارے میں بات کریں گے راجا اور سر کو تعظیمن خم دیا مراد نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا وہ نکاح نامہ کہاں ہے وان فاتح وہ محفوظ ہے راجا آپ بے فکر رہیں اور گھوڑے کو پیچھے کیا یہ راجا کو آگے بڑھنے کا اشارہ تھا مراد نے سوچتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھا دیا دوسری دنیا کا یہ آدمی ایک دم بہت پرسرار لگنے لگا تھا کیا نے اسے اپنے ساتھ رکھ غلطی تو نہیں کر دی تھی اس روز سلطنت محل میں سجا دربار برخاست ہوا تو تمام درباری اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سر جھکا دیے مرسل شاہ اپنی کبا جھٹکتا اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چبوترے کے زینے اتر کے پیچھے آیا سلطان مرسل دھوپ سے منور برامدے میں آیا تو دیکھا سامنے سیڑھیوں سے اوپر ستون کے ساتھ وہ کھڑی تھی سینے پہ بازو لپیٹے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی وہ سوچ میں گم لگتی تھی سنہری گلابی بازوک رنگ پہنے سر پہ گلابی کپڑا اٹکائے وہ ماتھے پہ تاج سجائے ہمیشہ کی طرح خوبصورت نظر آتی تھی وہ کافی دن سے دربار میں نہیں آئی تھی اور مرسل شاہ نے اسے عرصے بعد دیکھا تھا وہ رک گیا پھر کمر پہ ہاتھ باندھے دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم اٹھانے لگا اس کے پیچھے موجود غلام بھی ساتھ لیے شہزادی نے آہٹ محسوس کی تو چونکی اور تیزی سے گھومی اس نوجوان سلطان کو دیکھا اور سر جھکایا آقا آپ کو بہت دن بعد دیکھا ہے شہزادی وہ مسکرا کے گویا ہوا اس کی پگڑی پہ جڑے نگینے دمک رہے تھے وہ صورت کا ایسا تھا جیسے شہزادے ہوتے ہیں اچھے نہ ہو تب بھی تراش خراش ان کو خوبصورت بنا دیتی ہے مگر اس کے چہرے کا لاؤ بالی پن تالیا کو غصہ دلاتا تھا وہ جبرن مسکرا کے بولی بس سفر کی تھکان اتار رہی تھی وہ دونوں دھوپ سے نہائے برامدے کے ستونوں کے ساتھ کھڑے تھے لکڑی کے محل کے زینے ان کے ساتھ سے شروع ہوتے اور نیچے سبزہ زار تک جاتے تھے آپ کے لباس پہ کام شروع ہو گیا اگر ضرورت ہو تو ہم کاریگر فراہم کر سکتے ہیں مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے مرسل نے پیشکش کی کاریگر مائی فٹ مگر ضبط سے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا آقا مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہیے وہ متوجہ تھا ارد گرد کافی لوگ تھے جو دربار سے نکل رہے تھے مگر ان دونوں کو کھڑا دیکھ کے دور سے کنی کترا کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ جاتے جگہ اور وقت مناسب نہ تھا مگر وہ مزید اس ناٹک کو برداشت نہیں کر سکتی تھی آقا میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی وہ جو کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر ابرو اٹھایا کیا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے غالباً ملکہ نے نہیں آقا یہ میرا اپنا فیصلہ ہے ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی مرسل شاہ نے قدرے اچھنبے سے ابرو اکٹھے کیے ہم آپ کو کاریگر فراہم کر سکتے ہیں آپ کا لباس وقت پہ تیار ہو جائے گا آقا لباس کی بات نہیں ہے میں اور آپ کبھی بھی شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتے اگر آپ ملکہ کے ساتھ اس محل میں نہیں رہنا چاہتی تو میں ملکہ کو دوسرے محل میں بھیج سکتا ہوں آپ کی پیشکش کا شکریہ آقا لیکن میں یہ بات کسی دوسرے شخص یا چیز کی وجہ سے نہیں کہہ رہی بلکہ اپنے دل کی مرضی سے کہہ رہی ہوں اگر آپ کی کوئی شرائط ہیں تو میں وہ پوری کر سکتا ہوں آپ مجھے تحریری طور پہ تمام شرائط بھجوا دیں تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا کیا وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا کیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو انکار کر رہی تھی آقا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ٹھہر ٹھہر کے بولی آپ کی تمام شرائط پوری کی جائیں گی شہزادی تاشا وہ فخریا گردن کڑا کے بولا آپ کوئی عام عورت نہیں ہے اور آپ کو اپنی ملکہ بنانے کے لیے میں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں کمر پہ ہاتھ باندھے وہ مسکرا کے دھوپ سے سنہری پڑتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور تب تالیہ کو احساس ہوا کہ یہ پندرہویں صدی کا مرد تھا اسے عورت کے انکار یا مرضی کی سمجھ تھی نہ پرواہ اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ عورت کا اپنا دل نہیں ہوتا وہ دو ہزار سولہ کا مرض نہیں تھا جس کو زبردستی اور بہت مشکل سے یہ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگی تھی کہ عورت کے اندر وفا قربانی اور محبت کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے اس کا دل اور اس کی مرضی وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے لیکن وہ کہہ نہیں سکی مرسل شاہ کے پیچھے کھڑے سپاہیوں کی تلواریں دھوپ میں چمک رہی تھیں وہ دشمن کے محل میں کھڑی اس کو للکار نہیں سکتی تھی اس کا خیال تھا کہ وہ انکار کرے گی تو مرسل سمجھ جائے گا لیکن اگر اس نے سمجھنا ہوتا تو ملکہ اس کا نکاح کسی اور سے کیوں کرواتی اگر آپ کی کوئی شرائط یا سوالات ہیں تو آپ ان کو بلا خوف و خطر میرے سامنے رکھ سکتی ہیں کڑے مراحل سے گزر کے آپ کو حاصل کرنا مجھے زیادہ پسند آئے گا سائیکوپیتھ مگر بولی تو محض اتنا میں آپ کو اطلاع کر دوں گی آقا اور بس سر جھکا دیا تو وہ آگے بڑھ گیا اور تب تالیا کو احساس ہوا کہ وہ کیا بول بیٹھی ہے بندہ رایا ملائیوں کا تیرواں باب ذہن کے پردے پہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا اس باپ کا نام تھا شہزادی کی آخری مانگ اور اس باپ میں شہزادی تاشا کی سات مانگوں کا ذکر تھا جو کہ تالیہ نے سر جھٹکا اسے ان مانگوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جہاں پہلی چھ شرائط و خیز اور دیو مالائی کارنامے سر انجام دینے سے متعلق تھی وہاں آخری شرط ایک جان لینے سے متعلق تھی مرسل شاہ سے اس کی اپنی جان لینے کا سوال اس نے جھرجری لی وہ ایسے سوال نہیں کر سکتی تھی اس کتاب کے آخری تین اباب جھوٹے تھے یقیناً وہ اپنی کنیزوں کی میت میں چلتی محل کے باغیچے تک پہنچی تھی سامنے چند روسا کی ایک ٹولی کھڑی تھی اسے آتے دیکھ کے ان کے درمیان کھڑے ابو الخیر نے باقیوں کو اشارہ کیا وہ تتر بتر ہو گئے تو وہ تنہا وہاں روش پہ کھڑی شہزادی کو اپنے قریب آتے دیکھنے لگا آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی شہزادی دھوپ ایک دم رخصت ہو گئی اب خیر مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس ماور تلائی گلاب کا پودا ابو الخیر چند لمحے کے لیے خاموش رہا پھر مسکرا کے ابرو اٹھایا تلائی گلاب جی ماور سنہرے رنگ کا گلاب جو سونے کے پانی سے سینچا جاتا ہے اور ساری دنیا میں اس کے صرف چند گنے چنے پودے ہی ہیں ملاقہ میں یہ صرف آپ کے پاس ہے اور آپ اسے اپنے لیے دبا بناتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تلائی گلاب جس گھر میں ہوتا ہے اس کے مالک کو کبھی رسک کی کمی نہیں ہوتی اور وہ وبائی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا شہزادی تلائی گلاب ایک دیو مالائی داستان کا حصہ ہے اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے بابا نے اسے آپ کے گھر کے اندرونی کمرے میں خود دیکھا ہے جہاں ایک دفعہ آپ انہیں رازداری کی کوئی بات بتانے لے گئے تھے ابو الخیر کے چہرے کا رنگ بدلا ماتھے پہ بل پڑے مگر وہ بولا کچھ نہیں مجھے صرف ایک گلاب چاہیے صرف چند پنکھڑیاں اگر آپ دے سکیں تو میں آپ کی ممنون ہوں گی اس کے تاثرات دیکھ کے وہ آہستہ سے بولی میں اس کی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہوں وہ تن سے مسکرایا کس چیز سے قیمت ادا کریں گی آپ سونے سے وہ ملاقہ میں سب سے زیادہ میرے پاس ہے غلاموں سے کیا کسی کے پاس مجھ سے زیادہ غلام ہے گھوڑے اور مویشیوں سے تو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف ایک گلاب چاہیے ابو الخیر مجھے کسی کے لیے دوا بنانی ہے کسی کی زندگی کا دار و مدار آپ کی ذرا سی پیازی پہ منحصر ہے اس نے بہت ضبط اور نرمی سے کہا آسمان پہ تیزی سے سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے نہیں شہزادی میرے گلاب صرف میرے ہیں آپ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں بھی لا دیں تو میں ان کی ایک پنکھتی بھی آپ کو نہیں دوں گا مجھے وہ گلاب دولت اور طاقت میں آپ سے مقابلے کے لیے نہیں چاہیے اس نے آپ کے قدرے بے بسی سے زور دیا مگر ابو الخیر ہر درمی سے سر ہلایا ناممکن تالیا نے ابرو اکٹھے کر کے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا کبھی آپ نے ایسے چور دیکھے ہیں ابو الخیر جو بلی کی طرح بنا چاپ کے اونچی حویلیوں میں داخل ہوتے ہیں اور من پسند شیر چرا لاتے ہیں کبھی آپ نے ایسی حویلیاں دیکھی ہیں شہزادی جن کے پہروں پہ سینکڑوں غلام لگے ہوتے ہیں جن کے تالے سونے کے اور چابیاں چاندی کی ہوتی ہیں اس نے شہزادی کی آنکھوں میں جھانک کے کہا جس کے پاس میرے جتنے غلام اور سونے چاندی کے ڈھیر ہوں اس نے چوروں کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہوتا ہے اور سر کو تعظیمن خم دیا پھر وہ چلا گیا اور تالیا بے بسی بھرے غصے سے اسے جاتے دیکھتی رہی دوا کا پہلا جز ترکیبی اب وہ خیر کے پاس تھا صرف ایک پھول مانگا تھا اس نے کیا تھا جو وہ اسے دے دیتا اس پھول کو تلاشنے میں مہینوں لگ جاتے ایڈم کے دن کم ہو رہے تھے وقت الٹی گنتی چل رہا تھا کیا اسے ایک دفعہ پھر چور بن جانا چاہیے ایڈم کے لیے کچھ بھی وہ محل واپس آئی تو ایڈم کتب خانے سے ملحقہ کمرے میں موجود نہیں تھا دربان نے بتایا کہ وہ استبل کی طرف گیا تھا تالیہ کو ایک دم ڈھیروں پریشانی نے آن گھیرا وہ کامدار لباس میں بد بک دوڑتی ہوئی محل کی پچھلی طرف آئی جہاں استبل بنا درجنوں گھوڑے سب چراگاہ میں چرتے دکھائی دے رہے تھے آسمان کو بادلوں نے ڈھک رکھا تھا اور چراگاہ میں چھایا تھی سائس اور دوسرے غلام گھوڑوں کے آس پاس پھر رہے تھے اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا شہزادی آواز سے پل کے اوپر اٹھائیں وہاں ایک طرف گھاس سے ڈھکے ٹیلے تھے جو اوپر کو جاتے تھے ان کی چوٹی پہ چند درخت اگے تھے ایک درخت تلے ایڈم بیٹھا مسکرا کے اسے سے ہاتھ ہلا رہا تھا تادیا کی اٹکی سانس بھاگ ہوئی اس نے اوپر کی طرف قدم بڑھا دیے تم بہتر لگ رہے ہو میں بہتر محسوس کر رہا ہوں ایڈم آج سفید کرتا پہنے سر پہ ٹوپی جمائے دھلے منہ کے ساتھ بہتر نظر آ رہا تھا گھٹنوں پہ کاغذات کا پرندہ تھا قلم دوات بھی ساتھ رکھے تھے راجا نے کوئی دوا بھجوائی تھی طبیب کے ہاتھوں اس کو لینے سے میرے اندر مصنوعی توانائی بھر جاتی ہے کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ راجا مجھے مارنا چاہتا ہے یا زندہ رکھنا چاہتا ہے راجا صرف مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ہماری اکویشن میں تم غیر اہم ہو تالیا نے گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکا دی اور نیچے چڑھتے گھوڑے کو دیکھنے لگی ایک سیاہ چمکدار گھوڑا سب سے الگ تھلگ گھاس چل رہا تھا اس کے ساتھ نہ سائز تھا نہ کوئی دیکھ بھال کا ملازم آپ کو کوئی جز ترکیبی ملا ہاں تالائی گلاب مل گیا ہے وہ جبرن مسکر آئی ایڈم نے غور سے اسے دیکھا کیا ابھی تک آپ کو نہیں معلوم ہوا کہ ایڈم بن محمد کو آپ کی سٹوریز پکڑ لینے کی عادت ہے نے گہری سانس لی اور اس کی طرف چہرہ موڑا میں نے کہا نا میں کوئی رستہ نکال لوں گی تادیا نے کبھی ہار نہیں مانی وہ چند لمحے اداسی سے مسکراتا ہوا اسے دیکھتا رہا تادیا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا کیا سوچ رہے ہو یہی کہ میں آپ کی زندگی کا کون سا برتن ہوں وہ زخمی سا مسکرایا توانائی دینے والا کافی کا مگ یا مٹھاس دینے والے ڈیزرٹ کا شاید پانی کا وہ گلاس جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے پھر رکی تمہیں کیا لگتا ہے تم میری زندگی کے کون سے برتن ہو بس ایک ٹوٹا ہوا برتن اس کی بات نے دل کو عجیب انداز میں دکھایا تھا وہ چپ ہو گئی اس کے کاغذات کو دیکھا کیا لکھ رہے ہو راجا کا حکم آیا ہے کہ کتاب کا اگلا باپ تحریر کروں اس لیے وہ لکھ رہا ہوں وہ اجنبے سے اسے دیکھنے لگی ایڈم تم نے بنگرایا آیا ملاو پہلے نہیں پڑھ رکھی تھی اب پڑھ رکھی ہے تم کیا صرف وہی سب کچھ لکھ دو گے جو تم نے نئے زمانے میں پڑھا تھا نہیں کیونکہ بے شک میں نے کتاب پڑھی ہے مگر حرف بحرف یاد نہیں میں صرف وہی لکھوں گا پوری ایمانداری سے جو میں ہوتے ہوئے دیکھوں گا یا سنوں گا دکھاؤ اس نے کاغذات لیا اور ان کو سر سا پلٹ پلٹ کے دیکھا شہزادی تاشا کی سفر سے واپسی مراد راجا سے ایک سیاہ چادر والے آدمی کا ملنا صبح رستہ روکنا سیاہ گھوڑا اس نے راجا کو سلطان بنانے کا وعدہ کیا تھا اس لیے وہ سلطان ساس کے نام سے مشہور ہوا تھا مگر اس وعدے کا ذکر کتاب کے آخر میں ہوگا اگر ابھی میں نے اسے لکھ دیا تو مرسل شاہ کو خبر ہو جائے گی کیونکہ کتاب کے اباپ پڑھ کے سنانے ہوتے ہیں یہ میں تب لکھوں گا جب مرسل شاہ کا تختہ الٹ چکا ہوگا یعنی یہ اباپ تم نے ہی تحریر کیے تھے وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی اور واقعی سلطان ساز کے وعدے کا ذکر آخر میں تھا مگر ایڈم میں مرسل شاہ سے شادی کے لیے کیسے تیار ہو سکتی ہوں وہ عجیب شرائط کیا اسے یاد بھی نہیں آ رہی تھی ہاں کچھ عجیب شرائط تھیں جو آپ نے ان کے سامنے رکھی تھی مجھے صرف ایک یاد ہے ان کی جان دینے والی مانا کہ وہ سائیکو اور بگڑا ہوا امیر زیادہ ہے لیکن اس بیچارے سے اس کی جان لینے کا سوال میں کیوں کروں گی ہرگز نہیں اس نے جھرجھری لی ایڈم نے کندھے اور چکا دیے اور سر جھکائے کاغذ گھٹنوں پہ رکھے قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کے لکھنے لگا اس باپ کا نام کیا ہے ابھی میں نے نہیں لکھا باپ کا نام میں تب لکھوں گا جب کوئی خاص واقعہ پیش آئے گا ویسے جو کتاب ہم نے پڑھی تھی نئے زمانے میں اس میں اس باپ کا نام شہزادی کی آخری مانگ تھا لیکن جب آپ نے سلطان سے کچھ مانگا ہی نہیں تو میں وہ نام کیوں رکھوں تم اس کا نام کچھ اور رکھ دو اور ابھی رکھ دو وہ تیزی سے کہہ کے اٹھے ایک دم اسے گٹھن محسوس ہونے لگی تھی کیا ایڈم نے پیچھے سے پکارا The prodigal daughter returns تالیہ جواب دیے بغیر سب پہاڑی سے نیچے اترنے لگی ہوا تیز چلنے لگی اور اس کے ٹخنوں کے گرد سے اس کا لباس پھڑا رہا تھا اوپر بیٹھے ایڈم نے زکام زدہ سانس ناک سے اندر کھینچی اور سر جھکا کے آہستہ آہستہ کچھ لکھنے لگا سیاہ گھوڑا اکیلا کھڑا گھاس پہ منہ مار رہا تھا اس کے قریب آئی اور نرمی سے اس کی گردن کو چھوا گھوڑے نے ذرا سی گردن ہلائی پھر واپس کھانے میں مصروف ہو گیا یہ کس کا گھوڑا ہے اس نے قریب سے گزرتے سائز کو پکار کے سرسری سا پوچھا اور ساتھ ہی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرے گئی کم از کم میرا نہیں ہے آواز پہ وہ چونکی فاتح جانے کہاں سے آیا تھا اس کے ساتھ سے گزرتے ہوئے سنجیدگی سے تبصرہ کیا اور استبل کی طرف بڑھ گیا تالیا نے دیکھا سبل کے ایک چوکھٹے میں ایک دوسرا سیاہ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا اس نے جلدی سے ہاتھ اس گھوڑے سے پیچھے کھینچا او یہ کسی اور کا گھوڑا تھا ماتھے پہ بل پڑ گیا اور ہلک تک کڑوا ہو گیا وہ کندھے پہ ایک تھیلا لادے اپنے گھوڑے کی طرف جا رہا تھا اسے آتے دیکھ کے اس کا گھوڑا بے چین ہوا وہ قریب آیا تھیلا زمین پہ رکھا اور نرمی سے گھوڑے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا گھوڑا پرسکون ہو گیا آپ بابا کو کون سی امید دلا رہے ہیں انداز میں خفگی سے زیادہ غصہ تھا پتا نہیں کس بات کا یہ سوال اب اپنے بابا سے پوچھی شہزادی مجھ سے نہیں وہ بے نیازی سے کہتا اب تھیلے سے کچھ چیزیں نکال رہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ روپوش ہو جائیں مگر آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے جی نہیں مان سکتا اور کچھ وہ گھوڑے کے سامنے آیا اور ایک کنگھی سے اس کے بال دھیرے دھیرے چھڑانے لگا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ رچ ہوئی یہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا شہزادی وہ اوپر سے نیچے کنگھا لا رہا تھا دھیرے دھیرے گھوڑے کے سیاہ بالوں کی گرہیں سلجھنے لگی آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے میں ہر موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہوں فاتح کے ہاتھ رکے اس نے گردن موڑ کے تالیا کو دیکھا تم مجھے بتائے بغیر ہماری دنیا سے رو پوش ہونے جا رہی تھی میں تمہارے پیچھے نہ آتا تو مجھے معلوم ہی نہ ہوتا اور تم جا چکی ہوتی کیا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے مجھے بھول جانے کا فیصلہ کر لیا تھا پھر میں کیوں بتاتی آپ کی دنیا نے مجھے دیا ہی کیا ہے میں اتنے مہینے آپ کی اور اسرا بیگم کی ملازمت کرتی رہی صرف آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے کیونکہ آپ چاہتے تھے میں آپ کو آریانہ کے بارے میں یاد دلاؤں آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی وجہ سے میں کس قرض سے گزری ہوں بادلوں پہ اب بجلی کڑکتی دکھائی دے رہی تھی ہر طرف اندھیرے پھیلنے لگ گیا تھا بادل ایک دم گرجنے لگے تو فاتح نے اوپر دیکھا اس تبل کی چھت تلے کھڑا تھا البتہ تالیا چوکھٹ پہ تھی نہ وہ اندر تھی نہ باہر وہ کہیں درمیان میں تھی اور تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس اذیت سے گزرا ہوں اس کے سوال کے ساتھ ہی بجلی زور سے چمکی مگر میں تمہاری طرح نہیں سوچتا کہ کاش میں سفر پہ نہ نکلا ہوتا تو یہ نہ ہوتا میں نے سب کو قبول کر لیا ہے ابھی چند دن بھی نہیں گزرے کہ میں نے اسرا کو کھویا ہے تمہیں یاد بھی ہے اسرا کون وہ اسرا جنہوں نے مجھے قتل کی کیس میں پھنسایا اور وہ اسرا جنہوں نے آریانہ کا خون کیا تھا وہ غصے سے بولی بادل پھر سے گرجے اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی اس کے انداز پہ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا ایسے مت کہو اس نے آریانہ کو نہیں مارا تھا میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے وہ صرف اس کو غائب کرنا چاہتی تھی آریانہ کا مرنا ایک حادثہ تھا جو آخری چیز میں اس وقت سننا چاہتی ہوں وان فاتح وہ اسرا کی وکالت ہے وہ بیزار ہوئی تھی میں اس کی وکالت نہیں کر رہا مگر اس کے ہاتھ پہ آریانہ کے اغوا کا جرم ہے قتل نہیں اور جو مجھے اپنی دنیا چھوڑنی پڑی اسرا کی وجہ سے میں کس کو قصوروار ٹھہراؤں آپ نے ان کی موت کے ساتھ ان کو ہر الزام سے آزاد کر دیا مگر میں نہیں کر سکتی بارش کی تیز بوچھاڑ چوکھٹ میں کھڑی لڑکی کو بھگونے لگی میں نے کہا تھا میں تمہیں اس سے باہر نکال لوں گا تم ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خود کو بچانے کا موقع کیوں نہیں دے سکتی کیونکہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اگر میں نے فیصلوں کا اختیار آپ کو دیا تو آپ ایک دفعہ پھر میرے دل کو رون کے اپنی مسئلے ہاتھوں میں پڑ جائیں گے اس لیے اپنے فیصلے میں خود کروں گی آپ کو باپا کے ساتھ جو کھیل بھی کھیلنا ہے کھیلیں لیکن مجھے واپس لے جانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہ بنائی وہ غصے اور درد سے تیز تیز کہہ رہی تھی بارش کا پانی اس کو بھگو رہا تھا اور دور کھڑے غلام اور سپاہی بے بسی سے اسے اس نئے مشیر کے ساتھ اجنبی زبان میں باتیں کرتے دیکھ رہے تھے پھر وہ مڑی تو ایک غلام چھاتا لیے فوراً اس کی طرف لپکا مگر شہزادی نے ہاتھ جھلا کے اسے پرے ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود سبزہ زار کی طرف بڑھ گئی سینے پہ بازو لپیٹے بھیگتی ہوئی وہ اب روش کی جانب پڑ رہی تھی اس کے چہرے پہ پانی کہاں تھا اور آنسو کہاں کچھ معلوم نہ پڑتا تھا سب سٹیلے کے اوپر چھاتا بیٹھے ایڈم نے ابھی باپ کا نام تحریر ہی کیا تھا نئے مشیر کی آمد کہ بارش برسنے لگی اس نے جلدی جلدی کاغذ سمیٹے اور چھاتا تانے دوسری جانب سے پہاڑی سے اترنے لگا اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی وہ گرتا پڑتا واپس کتب خانے تک آیا اور کاغذ زمین پہ دھرتے ساتھ ہی خود کو جلدی سے کمبل میں لپیٹا آتش تان میں آگ جل رہی تھی وہ وہیں پیر سمیٹ کے بیٹھ گیا اس کو کپ کپی چڑھی ہوئی تھی اور ایک دم ٹھنڈے سے ہون جامنی پڑنے لگے تھے تھوڑی دیر گزری اور جسم کو ذرا گرمائش ملی تو اس نے زمین پہ دھرے کاغذات کے پلندے کو دیکھا تیرواں باپ سامنے کھلا پڑا تھا اور بارش کے قطروں نے اس باپ کے نام کو مٹا دیا تھا ایڈم نے چونک کے کے اس صفحے کو دیکھا باپ نام کی جگہ سرمئی گیلا دھبا نظر آ رہا تھا آتش دان قریب تھا اس لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ جگہ خشک ہو کے واپس کوری ہو گئی باپ کے نام کی جگہ ایک دفعہ پھر خالی ہو چکی تھی بارش عشاء کے بعد تک برستی رہی تھی بندہارا کے محل کے تمام نفوس اپنے اپنے کوارٹروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے سارے دالان اور باغیچے جل تھل ہو چکے تھے محل کی چھت پہ بنے وسیع سہن کی دیواریں کہیں سے بلند تھیں اور کہیں سے چھوٹی بارش تھم چکی تھی اور سیاہ آسمان اب صاف دکھائی دیتا تھا ایک جگہ منڈیر کے ساتھ ستون بنے تھے اوپر لکڑی کے چھپر تھے جن کے کناروں سے پانی ٹپک رہا تھا ایک ستون سے ٹیک لگائے وان فاتح بیٹھا تھا ایسے کہ اس کے ایک طرف محل چھت کا سہن تھا اور دوسری طرف کھائی وہ بالکل خاموشی سے اکڑوں بیٹھا تھا آہستہ سے اس کے کے ستون پیچھے کوئی آ کے بیٹھا آواز نہیں آئی تھی آہٹ بھی نہیں مگر وہ پہچان گیا تھا کیسی ہو وہ دونوں اس طرح بیٹھے تھے کہ ایک دوسرے کی طرف پش تھی وہ چند لمحے خاموش رہی ٹھیک ہوں اور آپ بارش کی گرج برف ختم ہو چکی تھی پانی بہت سا گدلا پن بہا کے لے گیا تھا اور مطلب صاف معلوم ہوتا تھا میں تو ٹھیک ہی تھا تم ناراض تھی وہ اس ٹہنی کے پتے انگوٹھے اور انگلی سے دھیرے دھیرے نوچ رہا تھا سوری میں زیادہ ہی بھول گئی مجھے اسرا کے بارے میں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا اسرا نے ایک جرم کیا تھا قتل نہیں جرم تو میں نے بھی بہت کیے ہیں وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی شاید میں آپ کی طرح اسرا کو معاف نہیں کر سکی جو میرے ساتھ کیا اس کے لیے بھی نہیں اور جو کسی بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال کے کیا اس کے لیے بھی نہیں میں خود کو اسرا سے بہتر نہیں کہہ رہی مگر کسی بچے کی جان کو خطرے میں ڈالنا یہ میرے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم ہے جو کم از کم میں نہیں کر سکتی اس لیے میں اتنا بھول گئی پھر اس نے سر جھٹکا مگر مجھے اب ان کو معاف کر ہی دینا چاہیے میرے سارے حساب تو ان سے ختم ہو گئے انہوں نے میری دنیا چھوڑ دی اور میں نے ان کی ٹھنڈی ہوا تیز چل رہی تھی اور تالیا کے سیاہ بال اڑ کے چہرے پہ آنے لگے تھے وہ سیاہ پاجامہ اور کمیز پہنے رات کا حصہ لگ رہی تھی ہماری دنیا چھوڑنے سے تم محفوظ ہو جاؤ گی کم از کم وہ ٹراما تو مجھے نہیں چھوئے گا جو وہاں میری طاق میں ہے اگر میں دوبارہ جیل گئی تو کبھی اس ذہنی حضیت سے نہیں نکل سکوں گی جس سے مصر کے ان چند دنوں میں میں نے خود کو زبردستی نکالا تھا سب ہمیں کہتے ہیں تالیا کے غم جتنا بھی ہو خود گزر جاتا ہے یہ ایک فیز ہے اور ہم اسے نکل آئیں گے تو کیا غلط کہتے ہیں وہ دونوں ستون سے ٹیک لگائے مخالف سمتوں میں دیکھ رہے تھے اور ان کے سروں پہ چھایا سیاہ آسمان تاروں سے جگمگانے لگا تھا بادل دور جا رہے تھے ہاں غلط کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غم کا فیز گزر جائے گا کوئی ہمیں خوشی کے بارے میں یہ نہیں بتاتا کہ وہ بھی جلد گزر جاتی ہے اصل میں خوشی ہوتی ہے جو گزر جاتی ہے غم نہیں گزرتے کیا غم کبھی نہیں گزرتے ہاں اور ہمیں کوئی اس کے لیے تیار نہیں کرتا وہ دو انگلیوں سے ٹہنی کے پتے نوچ نوچ کے الگ کر رہا تھا ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے ہمیں سکون ملے گا جب کہ غم کبھی نہیں گزرتے ایک غم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے مگر دل نہیں ماننا چاہتا کہ غم کبھی ختم نہیں ہو سکتے دل خواب دیکھنا چاہتا ہے وہ سر ستون سے ٹکائے اوپر تاروں کو دیکھنے لگی دل ہیپی اینڈنگز پہ یقین رکھنا چاہتا ہے دل کا کیا کرے مان فاتح پتا نہیں ٹالیا لیکن میں نے یہ جان لیا ہے کہ مجھے اپنے سارے غموں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کے قبول کرنا ہوگا خوش ہونے کے لیے ان کے گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نئے خواب دیکھنے ہوں گے آپ نے ایک عرصہ وزیر اعظم بننے کے لیے جد و جہد کی تھی وہ اداس ہو گئی ترقی کی دیوار پگھلی تو اس کے خواب ٹوٹنے کا غم یاد آیا اور میں نے اس وقت ایک لمبا عرصہ انتظار کیا تھا ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں خواب کے پورا ہونے کا انتظار یا کسی غم سے نکلنے کے انتظار میں کوئی دوسرا کام نہیں کر پاتے مگر منزل اہم نہیں ہوتے سفر اہم ہوتا ہے انسان کو خوشی اس پروسیس میں ڈھونڈنی چاہیے جس سے گزر کے وہ کچھ کر پاتا ہے ٹہنی کے سارے پتے ختم ہو گئے تو اس نے خشک لکڑی ایک طرف ڈال دی وہ منڈیر سے پھسلی اور ہوا سے لڑک کے چھت سے نیچے جا گری آپ میرے ساتھ واپس کیوں آئے ہیں فاتح کیونکہ اب میں مستقبل کے بارے میں لمبے منصوبے نہیں بنانا چاہتا حال کو بہتر کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں اس عجیب زمانے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا میں یہاں محفوظ ہوں آزاد ہوں آپ کو اس بات پہ یقین کیوں نہیں آتا اس نے زچ ہو کے نہیں بلکہ اداسی سے پوچھا تھا وہ دونوں ایک ہی آسمان کو دیکھ رہے تھے لیکن دونوں کا رخ متضاد تھا نظر کا زاویہ مخالف تھا کیونکہ یہ تمہاری دنیا نہیں ہے میرے پاس یہاں وہ سب ہے جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا ایک اونچا محل ڈھیروں دولت اور شہزادیوں کی طرح حکمرانی کرنے کی نعمت ہاں ایک غم تھا کہ میں بن ماں باپ کی ہوں وہ بھی مٹ گیا اپنا باپ اور خاندان اپنی شناخت مجھے واپس مل گئی میرے لیے ایک بہترین ہیپی اینڈنگ ہے آپ میری کہانی کو یہی روک کے خود واپس کیوں نہیں چلے جاتے فاتح یہ چیزیں اس تالیہ کے لیے اہم نہیں ہیں جس کو میں جانتا ہوں ایک زمانے میں تمہیں لگتا تھا کہ یہ چیزیں اہم ہیں لیکن تم جانتی ہو کہ یہ چیزیں تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکیں گی وہ چند ساتے کچھ بول نہ سکی بس اوپر دیکھتی رہی آپ کو لگتا ہے آپ چلے جائیں گے تو میں رہ نہیں سکوں گی اس غم اور ہارٹ ایک کے ساتھ تم رہ لوگی غم تو ہمارا حصہ ہے جو ہم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا یہ سوگواریت ہمیں اندر سے نرم بناتی ہے ہمیں خود کو دن کا کچھ حصہ اداس ہونے کی اجازت دے دینی چاہیے محلوں میں بھی جھونپڑیوں میں بھی اور غم ہماری دنیا میں بھی ہوں گے یہ یہاں بھی ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے تو مجھے یہاں کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے آپ اس نے چونک کے گردن گھمائی یہاں سے اسے ستون ہی نظر آ رہا تھا اس کے پیچھے وان فاتح چھپ گیا تھا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں جہاں رہیں ساتھ رہیں تم میرے ساتھ رہو اور میں تمہارے ساتھ وہ اب بھی صرف ستون دیکھ رہی تھی یہاں سے بس اس کے لباس کی جھلک دکھائی دیتی تھی کیوں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دو زمانوں کا سفر ایک ساتھ کرنے کے بعد ہم الگ کیسے رہ سکتے ہیں تالیہ اس کا جواب مبہم تھا یہ شاید واضح تھا وہ گمسم سی ہو کے ستون کو دیکھے گئی پھر لباس کی جھلک اوپر کو اٹھی تالیا نے مزید گردن نکال کے دیکھا آپ کیوں مجھے اپنا ساتھ رکھنے چاہتے ہیں اپنی چیف آف سٹاف کی حیثیت سے یعنی میں آپ کے کام کرتی رہوں آپ کی ایڈوائزر بنی رہوں اس نے پیچھے سے پکارا وہ کچھ سننا چاہتی تھی اس کے منہ سے ایک دفعہ کچھ سننا چاہتی تھی مگر اس نے آگے بڑھتے ہوئے محض اتنا کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو بس اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے لیے میری دنیا میں رک جائیں تو فاتح نے جواب نہیں دیا وہ آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرے میں گم ہو گیا اور تالیا گم سنسی اندھیر خلا کو دیکھنے لگی آسمان پہ چمکتے تارے خاموشی سے منڈیر پہ بیٹھی اکیلی لڑکی کو دیکھ رہے تھے صبح فجر کزا ہوئی سورج نکلا اور اندھیرا چھٹ گیا تو ملاقہ کے بازار کی رونق بحال ہونے لگی دکانیں کھل گئی پانچا فروشوں نے اپنے ٹھیلوں کی چادریں اتار دی ڈھابوں سے کھانوں اور کہووں کی مہک آنے لگی گویا سارا شہر جاگ گیا اور کاروباری زندگی بیدار ہو گیا ایسے میں سڑک کنارے ایک ڈھابے کے باہر رکھی میز کرسیوں پہ مراد بیٹھا تھا اس کے سپاہی فاصلے پہ خاموشی سے براجمان تھے راجا کے قریب کوئی سپاہی نہ تھا وہ ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھے دوسرے کہوے کی پیالی ہونٹوں سے لگاتا میز پہ بیٹھے افراد کی بات سن رہا تھا پہلے دکان کا مالک اور دو لوگ آگے بیٹھتے تھے مگر اب راجا کو روز کسی ڈھابے میں بیٹھ کے چائے پیتے دیکھ کے لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے تھے آج تو صبح ہوتے ہی رش لگ گیا تھا میلے کچیلے کسمہ پرسی کا شکار لوگ جوش و جذبے سے راجا کو باری باری اپنے مسائل بتا رہے تھے مراد چہرے کو بالکل پرسکون رکھے پوری توجہ سے ایک ایک کا مسئلہ سنتا پھر کہوے کا گھون بھرتا پھر عارف کو اشارہ کرتا جو سادمی کا نام پتا لکھ لیتا اور مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرواتا عارف نہ خوش تھا مگر مجبوری تھی دور بیٹھے سپاہی جن کے ہاتھ میانوں کے قریب تھے اور حسیات چوکنی وہ بھی بس زبردستی بیٹھے تھے مراد راجا البتہ بالکل آرام دہ لگ رہا تھا کچھ لوگ اپنے مسئلے بتا رہے تھے کچھ اپنے حل ہونے والے مسئلوں کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے راجہ کی یہ کھلی کچہری ناشتہ ختم ہونے اور چائے کے دو دور مکمل ہونے تک جاری رہتی تھی آخری گھون بھر کے اس نے سنجیدگی سے سامنے بیٹھے بوڑھے ہارے کو دیکھا میں سمجھ نہیں سکا اگر تم چند ماہ پہلے بھی اتنا ہی کماتے تھے تو اب پریشان کیوں ہو کیونکہ راجا خرچہ بڑھ گیا ہے محسوس زیادہ دینا پڑتا ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے ہوں یہ سب چینی قرضے کی وجہ سے ہوا اس نے گھون بھر کے پیالی رکھی اور کبا کو جھٹکا دیتے ہوئے شک نے درست کرتا اٹھا سب لوگ ساتھ ہی اٹھے مگر فکر نہ کرو میں کچھ کرتا ہوں آخر تمہارا راجا ہی تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے کوئی غیر ملکی نہیں جتا کے بولا تو وہ لوگ سر جھکا جھکا کے اسے دعائیں دینے لگے مراد مبم سا مسکرایا ارد گرد لگا جم کرتا سب لوگوں کا خوف اور امید کے درمیان مسئلے بیان کرنا پھر ان کے چہروں کی خوشی مگر نہیں خوشی نہیں ان کی نظروں کی ستائش ایک عجیب سا سرور تھا اس سب میں راجا ایک نوجوان نے جاتے جاتے اسے پکارا تو وہ مڑا اسے پیچھے سے پکارے جانا برا لگتا تھا مگر فی وقت وہ ٹھہر گیا نوجوان نے ڈرتے ڈرتے ایک رول شدہ کاغذ بڑھایا میں شاعر ہوں راجا یہ قصیدہ آپ کی شان میں لکھا ہے مراد مسکرایا اور عارف کو اشارہ کیا اس نے قصیدہ پکڑا اور کھول کے سنایا وہ زبان و ادب کے حوالے سے چند غلطیوں اور بے ضابطگیوں سے پر تھا اور کہیں کہیں بے وزن بھی مگر اس میں دل کھول کے کی تعریف کی گئی تھی مراد نے اس آدمی کو اشرفیوں کی ایک تھیلی عطا کی اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی ایک حکمرانی محل کے اونچے چبوترے پہ بیٹھ کے کی جاتی ہے ایک لوگوں کی آرا میں اونچا مقام رکھ کے کی جاتی ہے دوسری کے بغیر پہلی میں مزہ نہیں آتا اور دونوں ساتھ ہوں تو اس انسان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا وان فاتح درست کہتا تھا اپنے لوگوں میں مزید مقبول ہونے کے لیے مراد راجہ کو ان غیر ملکیوں کا پتہ صاف کروانا تھا بندہ ہارا کے محل کی ایک طرف جہاں پہاڑی ختم ہوتی تھی وہاں نشیب میں سمندر بہتا دکھائی دیتا تھا اونچی پتھریلی چٹانوں تک پانی آتا اور اپنی حدود توڑنے میں ناکام ہو کے واپس پلٹ جاتا دوسری طرف جنگل تھا تالیا جنگل سے توڑے پھول گلدستے میں لپیٹی پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی اس نے سیاہ اوڑنی سے سر ڈھک رکھا تھا نیچے سفید سادہ باجوک رنگ پہنے صبح کی واک پہ نکلی معلوم ہوتی تھی یہاں آزادی سے گھومنے کے لیے صرف وہی وقت میسر تھا وہ نیچے ساحل پہ پہنچی اور جھک کے پھول ریت پہ رکھے پھر جوتوں کے تسمے کھولنے لگی ہوا تیز تھی ایک جھونکے نے گلدستے کو اڑایا اور سامنے لڑکا دیا سامنے سے فاتح چلا آ رہا تھا اس رات کی ملاقات کے بعد اسے آج روبرو دیکھنے پہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا رد عمل دے وہ وہیں ٹھہر گئی اوڑنی سے ڈھکے بال تیز ہوا سے باہر نکل نکل کے پھڑ پھڑپڑانے لگے اور پیر ریت میں دھنستے گئے وہ سرمئی کرتے پاجامے کے اوپر بنا آستین کے سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا جو کہ مقامی لباس تھا البتہ اب کے اس کا لباس نفیس اور قیمتی معلوم ہوتا تھا دھلے دلائے چہرے پہ مسکراہٹ تھی تالیا کو دیکھ کے وہ وہیں رکا اور جھک کے نیچے گرے پھول اٹھائے جو دور دور تک بکھرے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی صبح میں یہاں آتے ہیں میں تمہاری دو باتوں کا جواب دینے آیا تھا تین پھول اٹھا کے وہ سیدھا ہوا چند قدم دائیں طرف گیا اور جھک کے دو پھول مزید اٹھا وہ دم سادے کھڑی سے دیکھی گئی لہروں کا شور اور اوپر جنگل سے آتی آوازیں سب پس منظر میں چلا گیا تھا بس ٹھنڈی ریت تھی اور اس پہ ننگے پیر کھڑی ملاقہ کی شہزادی تم نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارے لیے یہاں رک سکتا ہوں تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ یہ میری دنیا نہیں ہے لیکن اگر میں تمہارے لیے نہیں رک سکتا تو تمہیں اس دنیا کو چھوڑنے کا بھی نہیں کہہ سکتا اس نے آخری پھول ریت سے اٹھائے اور پانی کی طرف آیا پھولوں پہ ریت لگ گئی تھی وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا اور جھک کے ایک ہاتھ میں چلو بھر پانی بھر لیا اس لیے آج کے بعد میں تمہیں یہاں سے جانے کو نہیں کہوں گا میں تمہاری مرضی کا احترام کروں گا فاتح نے بیٹھے بیٹھے پانی احتیاط سے پھولوں پہ ڈالا ریت کے چند زرے بہ گئے باقی اٹکے رہے دوسری بات تم نے کہا کہ میں کیوں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ یہاں سے چلی آؤ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نرمی سے پھولوں کے اوپر پانی بہا رہا تھا سفید جنگلی پھول دھلتے جا رہے تھے کہ میں یہ تمہارے لیے چاہتا ہوں تم نے ہم سب سے دور مصر جا کے اپنی ذات کی دریافت کے سفر میں جو کچھ سیکھا تھا اسرا کے کیس نے اس سب کو صفر کر دیا ہے تم واپس اسی مقام پہ آ کھڑی ہوئی ہو کیونکہ تالیہ اگر تم ان الزامات کا مقابلہ نہیں کرو گی تو تم زندگی میں کبھی بھی کسی اور کا مقابلہ نہیں کر سکو گی لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تمہیں یہ دنیا چھوڑنے کو نہیں کہوں گا اس نے پنجوں کے بل بیٹھے بیٹھے پھولوں کو جھٹکا دیا پانی کے قطرے ان سے گرنے لگے پھر اس نے سر اٹھا کے مسکرا کے دیکھا جو دم سادے وہیں کھڑی تھی اور تم مجھے اپنے باپا کے ساتھ کام کرنے سے روکنے کو نہیں کہوں گی نہ مجھے فرار کا مشورہ دوں گی ہم دونوں ایک دوسرے کی چوائسیز کا احترام کریں گے کیا تم یہ کر سکتی ہو تالیا وہ دھیرے دھیرے سے اس کے قریب آئی پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ریت پہ بیٹھی لب مدھم سے مسکرائے سر ایسے بات میں ہلایا میں کر سکتی ہوں اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کل رات کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں اس نے گیلا گلدستہ تالیا کی طرف بڑھایا اس نے فاتح سے نظریں ہٹائے بغیر اسے پکڑا اور پھر لب ہلائے وان فاتح وقفہ دیا تو لہروں کا شور سنائی دینے لگا میک اویش اور یوں لگتا تھا وہ اس کی بڑی سے بڑی خواہش بھی پوری کر ڈالے گی اس کے دل پہ جمی ساری ریت فاتح نے جیسے دھو ڈالی تھی ہاں میری ایک خواہش ہے وہ مسکرا کے کہنے لگا وہ دونوں ریت پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے لہرے ان کے قریب لپکتی ہوئی آتی اور واپس پلٹ جاتی چھینٹے اڑ اڑ کے انہیں بھگو رہے تھے کہیے کہ ہم دونوں برابری پہ آ جائیں برابری پہ اس نے ابرو اٹھائے ہاں ہم کبھی بھی برابری کی سطح پہ اپنا رشتہ نہیں رکھ سکے اس لیے ہمیں توانکو اور شہزادی جیسے طرز تخاطب سے نکلنا چاہیے کیا واقعی وہ چونکی ہاں میں باس تھا اور تم فین گئے اس نے مسکرا کے سر کو خم دیا پھر میں شہزادی بنی اور آپ غلام وہ یاد کر کے بتا رہی تھی ایسا ہی تھا پھر آپ دوبارہ باس بن گئے اور میں آپ کی نائب ہم کبھی بھی برابر نہیں رہے نہیں رہے وہ اس کے الفاظ دہرا رہا تھا مگر ہم برابر کیسے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اگر ہم دوستوں کی طرح رہیں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دیے بغیر ایک دوسرے کو جیسا ہے ویسے کی بنیاد پہ قبول کر لیں وہ کہتے ہوئے اٹھا تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھی ان کے ایک طرف پانی تھا اور دوسری طرف ساحل میں اس دنیا میں سیلیبریٹی نہیں ہوں تم اس دنیا میں فین گرل نہیں ہو نہ میں اب غلام ہوں نہ تم میرے لیے ناقابل رسائی شہزادی ہو میرے دوست بہت کم رہے ہیں اس لیے میں شاید دوستی کے آداب سے ناشنا ہوں مگر میں کوشش کروں گا کہ میں اچھا دوست بن سکوں برابر کا دوست ہوا اس کے بعد اڑا اڑا کے چہرے پہ لا رہی تھی اورنی پیچھے گردن پہ جا رہی وہ حیران تھی یہ عجب خوشگوار سی حیرت کا لمحہ تھا اس نے وان فاتح کے ساتھ بہت سے رشتے نبھائے تھے بہت سے کام اکٹھے کیے تھے مگر خادم اور مخدوم کی حیثیت سے تالیا اور توانکو کی حیثیت سے وان فاتح کے ساتھ برابری کا کوئی تعلق ممکن تھا اسے نہیں معلوم تھا اور وہ اب یہ معلوم کرنا چاہتی تھی لیکن اگر ہم اس دنیا سے جانے یا میرے باپا کی سیاست کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو ہم کس بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہی باتیں کرتے آئے ہیں سیاست وقت کا سفر وہ دونوں ابھی تک آمنے سامنے کھڑے تھے یہاں سے پہاڑی پہ بنا محل نظر آتا تھا لیکن شہزادی کو اب محل کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہی تھی ہم وہ بات کر سکتے ہیں جو ہمارے دل پہ بوجھ کی طرح ہو کیونکہ دوستوں کے پاس انسان دل کا بوجھ ہلکا کرنے ہی جاتا ہے نا پھر وہ دونوں ایک ہی سمت میں مڑ گئے اور پانی کی گیلی حدود کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے آپ کے دل کو کیا بات بوجھل کیے ہوئے ہے اس نے چلتے ہوئے پوچھا یہی کہ میرے بچے مجھ سے دور چلے گئے اور اسرا نے ہمیں چھوڑ دیا یہ ایسا غم ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کیونکہ غم ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اس نے یاد کر کے دہرایا تمہارے دل کو کیا بات بوجھل کیے ہوئے ہے اس نے چلتے چلتے تالیا کی طرف گردن موڑی اس کے ساتھ برابر چلنا عجیب تھا مگر اچھا تھا جو بھی تھا اچھا تھا باپا نے ایڈم کو زخمی کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے پاس صرف ایک ماہ ہے اور مجھے اس کی دوا ایک ماہ کے اندر ڈھونڈنی ہے وہ مختصراً سارا قصہ بتاتی گئی او فاتح نے کرا کے آنکھیں نیچے تو یہ بات تھی اور اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں سلطان مرسل کو انکار کیسے کروں وہ ریت پہ چلتے چلتے رکی اور گردن موڑ کے اسے دیکھا کیا آپ کبھی ہمارے رشتے کے بارے میں سوچتے ہیں تمہارا مطلب ہے کہ تم اس وجہ کو اگر سلطان کے سامنے رکھو تو میں نے پوچھا کیا آپ کبھی ہمارے رشتے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اپنے قدموں پہ رک گیا پھر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا ان نظروں سے اندرونی کیفیات کا اندازہ قطن نہیں ہوتا تھا ہاں میں سوچتا ہوں مبہم سا جواب دے کر وہ پانی کی سمت پڑھنے لگا کیا آپ اپنی دنیا میں واپس جاتے ہوئے مجھے اس رشتے سے آزاد کر جائیں گے ہم نے یہ صرف سلطان مرسل کی وجہ سے کیا تھا وہ پیچھے سے اسے پکار کے بولی سوال پوچھتے ہوئے دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا فاتح کے پاؤں پانی میں ڈوب چکے تھے اس کی تالیا کی طرف تھی وہ سمندر کے افق پہ نکلتے سورج کو دیکھ رہا تھا اگر تمہارے اوپر اسرا کے قتل کا الزام نہ ہوتا اور تم میرے ساتھ ہماری دنیا میں واپس جاتی تو تم کیا اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی جی اس نے بنا تامل کے کہا تو وہ چونکا مڑ کی حیرت سے اسے دیکھا اگر ہماری دنیا میں سب ٹھیک ہوتا تم تبھی میرے ساتھ نہ رہتی نہیں کیونکہ وہاں میں ہمیشہ دوسری عورت کے طور پہ جانی جاؤں گی آپ کے بچے اشر اور آپ کے فینس سب مجھے ایک ایسی عورت سمجھیں گے جس نے اسرا کی جگہ لی مجھے وہ عزت کبھی نہیں ملے گی جو میں چاہتی تھی وہ ابھی تک آدھا گھوم کے اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا اس کے عقب میں ٹھاٹے مارتا سمندر دکھائی دیتا تھا اور اگر میں یہاں رہ جاؤں تمہارے ساتھ تو کیا تم اس رشتے کو قبول کر لو گی اس سوال نے چند لمحے کے لیے تالیا کا دل مٹھی میں لے لیا میں آپ کو اپنے لیے کبھی نہیں روکوں گی میں اور آپ ایک مجبوری کے تحت اس تعلق میں بندھے تھے ہم نہ کبھی ایک کپل تھے نہ بن سکتے ہیں ہم صرف اچھے دوست رہ سکتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہم صرف یہی بن سکتے ہیں وہ گہری سانس لے کر واپس پانی کو دیکھنے لگا تو تالیہ کے دل کو دھکا سا لگا اسے توقع تھی کہ وہ اس کی بات کی نفی کرے گا کچھ اختلافات ہم صرف رد کیے جانے کے لیے پیش کرتے ہیں مگر وان فاتح نے اس کی تائید کر دی تھی یعنی وہ دونوں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے وہ دو دنیاؤں کے دو مختلف باشندے تھے ان کا آسمان ایک جیسا نہ تھا تم سلطان مرسل کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو میں سوچ رہی ہوں یہی کہہ دوں مار تو نہیں دے گا وہ مجھے یعنی تم واقعی ملاقہ کی ملکہ نہیں بننا چاہتی اس کے انداز پہ تالیا کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی آنکھیں اٹھا کے خفگی سے گورا مانا کہ وہ ملاقہ کا سلطان ہے اس کے پاس ہزاروں سپاہیوں کے لشکر ہیں جو اس کے ایک اشارے پہ چاند توڑ کے لا سکتے ہیں لیکن ایک لہر امٹ کے آئی اور اس کے پیر بھگو گئی وہ ملاقہ کا سلطان ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اس نے بے یقینی سے دہرایا فاتح بغور دیکھنے لگا تو تو مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے وہ چونک کے بولی کیا ہوا مگر تالیا نے تیزی سے اپنے جوتے اٹھائے اور محل کی سمت قدم اٹھانے لگی گلدستہ اس نے پانی کی طرف اچھال دیا اور خود آگے بڑھتی گئی کیا مطلب تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے وہ ناگواری سے اسے پکار رہا تھا کی کی ہے مرضی شہزادی مبہم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی اس سے دور ہوتی جا رہی کتب خانے کے کونے میں بچھونا بچھا تھا اور اس پہ لحاف میں دبکا ایڈم سو رہا تھا جب کسی نے کھڑکی اس کے اوپر کھول دی روشنی اتنی تیز تھی کہ بند آنکھوں سے بھی ایڈم کو محسوس ہوئی تھی اس نے نکاہت سے لحاف اتار کے سر باہر نکالا اٹھو ایڈم تمہیں ایک کام کرنا ہے کمزور سا ایڈم حیرت سے اٹھ بیٹھا کیا ہمیں دبا مل گئی مگر پھر اس کا چہرہ بجھ گیا لیکن اتنی جلدی کیسے مل سکتی ہے اس میں تو بہت وقت لگے گا ریاضی پڑی تھی نا بچپن میں وہ اس کی میز سے قلم دبات الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ایک سادہ سا ریاضی کا سوال ہے اگر ایک آدمی ایک گھنٹے میں ایک اینٹ بناتا ہے تو دس گھنٹے میں کتنی اینٹیں بنائے گا دس لیکن کون سی اینٹ ہے جو ایک گھنٹے میں بن جاتی ہے ہوں مثال دے رہی ہوں اگر دس کی جگہ سو آدمی اینٹیں بنانے لگ جائیں تو ایک گھنٹے میں کتنی اینٹیں بن جائیں گی سو ہمارے پاس ایک ماں ہے مگر ہم دو ہیں بلکہ اس کے کمزور وجود کو دیکھا بلکہ قریب ڈیڑھ ہی ہیں پھر آنکھوں میں چمک اتری اور لبوں پہ مسکراہٹ مگر وہ کون ہے جس کے پاس سارے ملاقہ کی حکومت ہے دولت ہے اور ہزاروں کی فوج ہے سلطان مرسل شاہ ہاں اور وہ میری تمام شرائط ماننے کو تیار ہے کون سی شرائط وہی جو میں ابھی اس کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں وہ مسکرا کے کہتے ہوئے اس کے سامنے آلتی پالتی کر کے بیٹھی اور کاغذوں کا دستہ گٹنے پہ رکھا پھر قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کے لکھنے لگی اگر آپ میری یہ سات مانگیں پوری کر سکیں جن کا سوال میں آپ سے کر رہی ہوں سلطان معظم تو میں آپ سے شادی کر لوں گی دوسری صورت میں میں ہمیشہ کے لیے ملاقہ چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور آپ چاہیں بھی تو مجھے نہیں ڈھونڈ سکیں گے ایڈم سیدھا ہو کے بیٹھا اور بے یقینی سے اسے دیکھا آپ میری دوا کی اجزا سلطان سے مانگیں گی ڈائریکٹلی نہیں مانگ سکتی بالخصوص تالائی گلاب تو بالکل نہیں مانگ سکتی ورنہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کسی جادو والے کام میں ملوث ہیں اس لیے میں چار ایسی مانگیں رکھوں گی جو اجزائے ترکیبی سے متعلق ہیں پہلی شرط مچھروں کے ساتھ بھرے ہوئے تشت ایک سو آدمی اگر اکٹھے مچھر پکڑنے لگ جائیں تو ہفتے بھر میں تشت بھر کے لا سکتے ہیں ہمیں دوا کے لیے سات تشت چاہیے تھے یک ایڈم نے برا منہ بنایا تو تالیہ نے ابرو چکایا کیا تمہیں بھول گیا کہ تم نے مجھے گراس پر کھلائے تھے وہ اسے گور کے رہ گیا دوسری شرط جامنی پھول کے رس کی سات بوتلیں ایک پھول سے ایک کترا نکلتا ہے سلطان کی فوج کے سینکڑوں آدمی اکٹھے لگ جائیں تو یہ کام بھی ہو جائے گا تیسری شرط جرسوموں کے دل سے بھرے سات نشت چوتھی شرط کنواری عورتوں کے آنسوں سے بھری سات بوتلیں وہ رکی اور گننے لگی باقی تمام اشیاء میرے سپاہی خود ہی ڈھونڈ لیں گے ان چار چیزوں کے علاوہ صرف تلائی گلاب ماورمس ہے جو ہمیں چاہیے وہ کچھ سوچنے لگی پھر مسکرائی تلائی گلاب ابو الخیر کے پاس ہے جس کے سونے چاندی کے ڈھیر اور غلاموں کی کثرت اس کو طاقتور بناتے ہیں اگر یہ اس سے لے لیے جائیں تو میں اسے تلائی گلاب آسانی سے حاصل کر سکتی ہوں وہ کیسے اور پھر ایڈم کو یاد آیا وہ جو اس نے بنگارایا ملائیوں میں پڑا تھا پل ہاں سونے کا پل وہ مسکرائی مجھے اب سمجھ آیا کہ شہزادی تاشا نے یعنی میں نے وہ عجیب شرط کیوں رکھی تھی پانچویں شرط یہ تھی کہ میرے محل سے سلطنت محل تک سونے کا ایک پل تعمیر کیا جائے جس پہ چل کے میں سلطان سے ملنے جاؤں اور چھٹی شرط ایک چاندی کا پل جس پہ چل کے میں واپس آ سکوں ان پلوں کی تعمیر کے لیے سلطان کو سونا چاہیے چاندی چاہیے اور اس بگار کے لیے غلام چاہیے تینوں چیزیں اسے ایک ساتھ ابو الخیر سے مل جائیں گی ابو الخیر آسانی سے اسے یہ سب دے دے گا کیا ظاہر ہے وہ انکار کر دے گا اس لیے سلطان ابو الخیر کو ڈالے گا جیل میں اور اس کا سب کچھ ضبط کر لے گا تالائی گلاب غیر محفوظ ہو جائے گا اور میں اسے حاصل کر لوں گی تالیا کا پلان تیار تھا ایڈم چند لمحے کچھ بول نہ سکا اور آخری مانگ میں نے اس بارے میں بھی سوچا ہے لیکن دیکھو ایڈم میری ساتویں اور آخری مانگ دراصل نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے میں نے سلطان سے خون کا ایک پیالہ مانگنا ہے سلطان ملسل شاہ کے اپنے خون کا پیالہ جس میں ان کے والدین کے خون کی آمیزش ہو اپنا خون نکالنے کے لیے سلطان کو خود مارنا پڑے گا اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا بنگا رایا ملاو کے مطابق اس نے آخری مانگ پوری نہیں کی تھی ہاں آخری مانگ پوری کرنے کے لیے جب وہ اپنی کلائی کاٹنے لگا تھا تو شہزادی تاشا نے بر وقت اس کے پاس جا کے اس کو بچا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ ایسے نہ کرے وہ تو صرف اس کا امتحان لے رہی تھی یوں سلطان بھی بچ گیا اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی یہ شرط رکھی اس لیے گئی تھی کہ سلطان اسے پورا نہ کر سکے آپ کو یقین ہے کہ وہ خود کو نہیں مارے گا وہ کتاب جھوٹ نہیں بولتی شہزادی تاشا اسے بچا لے گی اور سلطان مرسل ایسے نہیں مرا تھا وہ بعد میں کسی اور طریقے سے مرا تھا اس لیے میرے یہ سوال بالکل محفوظ ہیں کچھ غلط نہیں ہوگا چیتالیہ کیا میری دوا کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینا ٹھیک ہے آپ کو میرے لیے سلطان سے اتنا بڑا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری دوا کے لیے میں سب کچھ کروں گی ایڈم دوسری دنیا میں وقت تھما ہوا ہے اور تمہارے والدین منتظر ہیں میں تمہیں یہاں سے ٹھیک کر کے ہی بھیجوں گی مجھے میرا وعدہ نبھانے دو ایڈم نے آہستہ سے سر ہلا دیا اب مجھے کیا کرنا ہے تمہیں میری یہ شرائط لے کر سلطان کے پاس جانا ہے میں باپا کے کسی کاسب کو نہیں بھیجنا چاہتی کہ وہ کہیں کچھ غلط نہ کر ڈالے مجھے صرف تم پہ اعتبار ہے وہ اب سر جھکائے تیز تیز قلم کاغذ پہ رگڑ رہی تھی ایڈم راضی نہیں لگتا تھا مگر اس کے پاس اختلاف کرنے کے لیے کوئی نقطہ نہیں بچا تھا سلطنت محل کے دربار میں لاٹھی کے سہارے قدم قدم چلتا ایڈم بن محمد آگے بڑھ رہا تھا اس کی ایک بغل تلے بساکھی تھی اور دوسری ہاتھ میں طے شدہ مراسلہ تھا وہ یارکان کے مریض کی طرح زرد لگتا تھا تخت پہ مرسل شاہ براجمان تھا اور مشروب کے گھون بھرتا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا شاہی مورخ بیمار لگتا تھا مگر سلطان کی دلچسپی اس مراسلے میں تھی جو وہ ساتھ لایا تھا شہزادی تاشا کی ساتھ مانگے ایڈم نے پڑھ کے سنانا شروع کیا پھر بیٹھنے کی اجازت مانگی اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا سلطان نے اجازت دے ڈالی میری پہلی مانگ یہ ہے کہ مجھے مچھروں کے دماغ سے بھرے سات تشت چاہیے ایڈم اب مورخ کی کرسی پہ بیٹھا مراسلے کی شرائط پڑھ کے سنا رہا تھا مرسل پھیل کے تخت براجمان تشت سے انگور اٹھا اٹھا کے منہ میں رکھتا سن رہا تھا دوسری مانگ مجھے سبا کے جنگلوں میں اگنے والے جامنی زہریلے پھولوں کے رس کی سات بوتلیں درکار ہیں سلطان نے مسکرا کے چمکتی آنکھوں سے ایسے بات میں سر ہلایا تیسری مانگ مجھے کواری عورتوں کے آنسوں سے بھری سات بوتلیں لی جائیں صبح ہوتے ہی شہزادی کے حکم پہ مزدور لگ گئے اور اس رستے کو توڑنے لگے تھے جو بندہارا کے محل سے سلطنت محل کو جاتا تھا تالیا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی مسکرا کے سارے عمل کا جائزہ لے رہی تھی چوتھی مانگ مجھے جرسوموں سے بھرے سات تشت چاہیے اپنے حرم کے باغیچے میں یان سوفو بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی وانگ لی اس کو رازداری سے ایک ایک شرط پڑھ کے سنا رہا تھا آخری شرط پہ ملکہ ٹھٹکی پھر اس کا رنگ بدلا وہ مسکرائی آنکھیں چمکی وانگلی نے حیرت سے اسے دیکھا شرائط رکھنے کا مطلب ہے شہزادی سلطان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں کچھ کرنا ہوگا ملکہ شہزادی تاشا کو ابھی معلوم نہیں کہ وہ کیا مانگ بیٹھی ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا بس خاموشی سے تماشا دیکھنا ہے وہ کہہ رہی تھی اور وانگلی تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا میری پانچویں مانگ یہ ہے کہ آپ کے محل سے میرے محل تک ایک سونے کا پل تیار کیا جائے جس پہ چل کے آپ میرا ہاتھ مانگنے مجھ تک آ سکے ابو خیر کی حویلی اس وقت مسلح فوجیوں سے بھری تھی شاہی سپاہی اس کے غلاموں کو حراست میں لے رہے تھے اور صندوق کے صندوق لادے باہر جا رہے تھے ابو خیر کے چہرے پہ کالا کپڑا باندھے اسے گرفتار کر کے گھوڑا گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا وہ چیخ رہا تھا گرا رہا تھا مگر اس کی بات نہیں سنی جا رہی تھی میری چھٹی مانگ یہ ہے کہ میرے محل سے آ کے محل تک ایک چاندی کا پل تعمیر کیا جائے جس پہ چل کے میں آپ کے محل آ سکوں ابو خیر کی حویلی کے ایک اندرونی کمرے کے وسط میں سونے کا گملہ رکھا تھا گملے کے اندر بڑے بڑے تین سنہری گلاب کھلے تھے دالان کے کنارے پہ سہنے ہوئے تین بے بس غلام کھڑے تھے شہزادی کے سپاہیوں نے ان پہ تلواریں تان رکھی تھی ان کا مالک قید میں تھا اور وہ بے بسی سے شہزادی کو اندر آتے دیکھ رہے تھے وہ مسکراتی ہوئی قریب آئی اور جھک کے ایک پھول توڑا پھر اسے احتیاط سے پوٹلی کے اندر ڈالا میری ساتویں مانگ یہ ہے کہ مجھے خون سے بھرا ایک پیالہ چاہیے وہ خون خالص ترین ہو اور اس سلطنت میں سب سے خالص خون سلطان مرسل شاہ کا ہے جس میں ان کے نیک والدین کے خون کی آمیزش ہے مجھے اس پاک خون کا ایک پیالہ اگر آقا فراہم کر دیں تو میں ان سے شادی کے لیے تیار ہوں ایڈم سلطنت محل کے برآمدوں کے زینوں پہ بیٹھا اپنے دستے پہ کچھ لکھ رہا تھا ساتھ ہی وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے دیکھتا محل میں معمول سے کہیں زیادہ غلاموں اور سپاہیوں کی دوڑیں لگتی نظر آ رہی تھی روز نئے سپاہی بلائے جاتے اور انہیں سونا پگھلا کے پل بنانے سے لے کر جرسومے اور آنسو اکٹھے کرنے بھیج دیا جاتا ایڈم سر جھکائے واپس اپنے کام کرنے لگ گیا ملاکا سلطنت میں ہر کسی کی زبان پہ شہزادی تاشا کی مانگوں کا چرچا تھا ان واقعات کو تاریخ میں رقم کرنا ضروری تھا میرا مورخ ان مانگوں کی تکمیل تک سلطنت محل میں رہے گا اور ان تاریخی واقعات کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کتاب میں محفوظ کرے گا مورخ کی طبیعت ناساز ہے اس لیے میری سلطان سے درخواست ہے کہ اس کا پورا خیال رکھا جائے شہزادی تاشا اپنے محل کی بالکنی میں کھڑی مسکرا کے نیچے پہاڑی کے دامن کو دیکھ رہی تھی رستہ منہدم تھا اور وہاں نیا رستہ تعمیر کرنے کا کام شروع ہو چکا تھا تشت بھر بھر کے مطلوبہ اشیاء سپاہی لا رہے تھے اور اسے انگلی ہلانے کی ضرورت بھی نہ پڑی تھی سلطان کے سپاہی علمی میں ایڈم کی دوا بنا رہے تھے اور وہ بازو سینے پہ لپیٹے مسکرا کے وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی ہر شے ان کے حق میں جا رہی تھی اپنی شہزادی سے کہو کہ مجھے ان کی مانگیں بہت دلچسپ لگی ہیں اور میں ان کو پورا کروں گا آخری نقطے تک اور ایڈم نے ان الفاظ پہ سلطان مرسل کو دیکھتے ہوئے افسوس سے سوچا تھا بنگا رایا ملاو کے مطابق ان مانگوں کو پورا کرتے کرتے مرسل شاہ نے اپنی سلطنت کو تباہ کر ڈالا تھا اور لوگوں کو اپنے خلاف کر دیا تھا سونے اور چاندی کے پل چند فٹ تک ہی تعمیر ہو سکے تھے اور آخر میں سلطان کی تاشا سے شادی بھی نہ ہو سکی تھی یعنی اس آدمی کا تختہ ایک عام سے انسان ایڈم بن محمد کی دوا کے لیے الٹا جا رہا تھا اور اسے خبر بھی نہیں تھی آہ ملاقہ کا بازار اس دوپہر خوانچہ فروشوں کی صداؤں سے گونج رہا تھا فاتح اپنے سیاہ گھوڑے پہ سوار بازار کی مرکزی گلی میں داخل ہوا تو لوگ ہٹ ہٹ کے رستہ دینے لگے وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتے جو سیاہ کبا دونوں کندھوں پہ ڈالے چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور پھر آپس میں خسر پھسر کرتے وہ یقیناً کہہ رہے تھے کہ کبھی یہ جیا کا غلام فاتح ان کی طرح کا ہوتا تھا اور اب یہ راجا کا مشیر بن چکا ہے ابھی محل والوں میں سے ہو گیا ہے وہ ان کی نظروں میں لکھے شکوے پہچانتا تھا اگر عرصہ ہوا آزاد فاتح نے خود کو لوگوں کی آرا سے آزاد کرنا بھی سیکھ لیا تھا وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا ایک ڈھابے کے باہر پچھلی میز تک وہ آیا اور انگلی سے دکاندار کو اشارہ کیا ایک چائے دکاندار باورچی کو اس کی مانگ بتانے لگا ایسے میں فاتح کوہنیا میز پہ رکھے ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کی متلاشی نظریں ایک سے دوسری کرسی تک جا رہی تھی پھر وہ ٹھہرا مسکرا کے ایک لڑکے کو ہاتھ ملایا وہ لڑکا اسے دیکھ کے حیران رہ گیا پھر ایک دم اپنی میز چھوڑ کے اس کی طرف لپکا آپ یہاں وہ حیرت سے کہتا اس کے سامنے بیٹھا وہ بول خیر کی حویلی میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا دونوں رسمی باتیں کرنے لگے پھر وہ لڑکا کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ آپ کو راجا نے محل میں تعینات کر لیا ہے مگر یقین نہیں آیا تھا وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا تو فاتح مسکر آیا میں بھی وہی ہوں جو پہلے تھا تمہیں آزاد کروانے کا وعدہ کیا تھا پورا کیا نا ہاں مگر آزاد ہو کے ہمیں کیا ملا کوئی ڈھنگ کی نوکری تک نہیں دیتا جس میں چار پیسے جوڑ لیں تم میرے لیے کام کیوں نہیں کرتے وہ میز پہ کوہنیاں جمائے اس کی آنکھوں میں دکھتا کہہ رہا تھا کیسا کام تمہیں اب خیر اکثر پیغام رسانی کے لیے سنباؤ اور دوسرے عمرہ کے پاس بھیجا کرتا تھا تم ان بڑے لوگوں سے بات چیت میں اچھے ہو تم آسانی سے کسی کے بھی ہاں بظاہر نوکری حاصل کر سکتے ہو لیکن اندر سے تم میرے لیے کام کرو گے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے کسی کی جاسوسی کروں وہ دنگ رہ گیا ہاں کس کی سن باؤ کی میں اس کے معمولات جاننا چاہتا ہوں بلکہ اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ سن باؤ کسی شے کو چھپا رہا ہے شہر سے دور کسی جگہ پہ اس نے کچھ چھپا رکھا ہے میں اس شے کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد کر سکتے ہو دکاندار چائے لے آیا تو وہ خاموش ہوا نوجوان قدرے مت نظر آ رہا تھا پھر اس نے سوچتے ہوئے سر ہلایا میں سوچوں گا وقت کم ہے تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور مراد بھی لیکن اگر تم نے آج رات تک فیصلہ نہ کیا تو میں یہ کام کسی اور کو دے دوں گا سوچ لو وہ چائے کا گھون بھرتے ہوئے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا میں رات تک بتاتا ہوں اس نے تیزی سے کہا وان فاتح کے پاس سے وہ نوجوان غلام جب اٹھا تو تیزی سے بازار کی طرف چل دیا احتیاط سے اس نے تین رستے بدلے اور کچھ دیر بعد وہ سن باؤ کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا وہ مجھ سے آپ کی جاسوسی کروانا چاہتا ہے سن باؤ وانگلی کو ساری کتھا سنا کے اس نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا اس کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی دو دن پہلے آپ نے مجھے ملازمت پہ رکھا ہے ہوں چینی سفیر نے حکے سے تمباکو کا کش بھرا اور دھواں بھار خارج کیا پھر سوچتے ہوئے بولا تم اس کو کہو کہ تم تم نے اس اس اس کی پیشکش قبول کر لی ہے سے رقم بھی لے لو کے سامنے ظاہر کرو کہ مجھے دے رہے ہو اور اس کو تم نے وہی بتانا ہے جو میں کہوں اور مجھے وہ بتانا ہے جو وہ تمہیں بتائے ہر بات ہر حرکت سمجھے آخر میں اس نے اپنی چھوٹی آنکھوں سے نوجوان کو گھورا تو اس نے جلدی سے سر جھکا دیا جو حکم میرے آقا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا غلام فاتح تم کیا کرنا چاہتے ہو کے مرغولے اڑاتا وہ سوچ رہا تھا سلطنت محل کی اس بالکنی میں کھڑے ہونے والے کو محل کے اب بھی حصے میں ہوتا تعمیراتی کام صاف دکھائی دیتا تھا اس محل کے عقب سے بندہارا کے محل تک ایک رستہ تعین کیا گیا تھا جس کو توڑ پھوڑ کے اس کی جگہ سونے کا پل تعمیر کیا جا رہا تھا یہ عام عوام کی پہنچ سے دور تھی اور اس اس وقت سینکڑوں سپاہی کام پہ معمور تھے بالکنی میں مرسل شاہ کرسی ڈالے بیٹھا نیچے دکھائی دیتے کام کا جائزہ لے رہا تھا ایک طرف زمین پہ دو زانوں بیٹھا ایڈم چوکی پہ رکھے کاغذات پہ کچھ لکھ رہا تھا مرسل شاہ بازوں کا تکیا بنائے سر کے پیچھے رکھے مسکرا کے نیچے دیکھ رہا تھا منڈیر پہ جام دھرا تھا جس میں پھلوں کا تازہ رس اس کا منتظر تھا لیکن وہ اتنا پرجوش نظر آتا تھا کہ بھوک پیاس سب اٹھ چکی تھی دفتر اس نے گردن موڑی اور دلچسپی سے سر جھکا کے لکھتے ہوئے مورخ کو مخاطب کیا شاہی مورخ شہزادی تاشا نے وہ شرائط تمہارے ہاتھ بھجوائی تھی ایڈم نے سر اٹھایا وہ نحیف اور لاغر سا ہو چکا تھا بال اڑے اڑے سے تھے اور رنگت مزید ساملی ہوتی جا رہی تھی آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی جی آقا کیوں حالانہ کہ تم شہزادی کی خاص خادم بھی نہیں ہو محافظوں نے ایک خاموش نظر سلطان پہ ڈالی جو ایک مورخ سے براہ راست گفتگو کر رہا تھا مگر بولے کچھ نہیں کہ مقام نہ تھا شہزادی مجھ پہ بہت بھروسہ کرتی ہے اچھا وہ کیوں مرسل کرسی پہ آدھا گھوم گھوم گیا اور دلچسپی سے ایڈم کو دیکھا کیونکہ میں غم اور خوشی دونوں میں سچ بولنے کا قائل ہوں اس لیے شہزادی کو لگتا ہے کہ میرا مشورہ ہمیشہ سچا ہوگا اور میری نصیحت کبھی بے معنی نہ ہوگی بہت دلچسپ تم کہاں سے مل گئے تھے شہزادی کو ایڈم نے قلم رکھ دیا اور سر جھکا دیا ایسے کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ آئی شہزادی کے باپا نے ان کو تعلیم و تربیت کے لیے جس گاؤں میں بھیجا تھا میں وہاں کا باشندہ ہوں وہاں عمرہ کی ایک محفل میں میں ان سے پہلی دفعہ ملا تھا اور میں نے گستاخی یہ کی کہ میں انہیں ایک کنیز سمجھا انہوں نے مجھے اس کے لیے معاف نہیں کیا تب تک نہیں جب تک میں ان کی غلامی میں نہ آ گیا کیا پسند آیا تھا شہزادی کو تم نے مرسل شاہ نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا شاید یہ بات کہ میں سوال بہت پوچھتا تھا آپ سے ایک سوال پوچھو آقا اس مقام پہ جان جانے کا ڈر کافی کم ہو چکا تھا جان ویسے ہی اب غیر یقینی ہو چکی تھی پوچھو ہم بھی تو سنیں کہ تمہارے سوال کیسے ہیں ایڈم کھنکارا اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں خوشی اور غم دونوں حالتوں میں سچ بولنے کا حکم دیا ہے چاہے سامنے اپنا ہو یا دشمن ایک سچ میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں اس نے منڈیر سے نیچے دیکھا جہاں دور سپاہی کام کرتے دکھائی دے رہے تھے آپ ایک عورت کے حصول کے لیے اپنی سلطنت کے سارے اثاثے گوا رہے ہیں کیا یہ سب آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا آقا مرسل شاہ نے نگینوں سے سجی پگڑی اتار کے منڈیر پہ رکھی اور سیاہ لمبے بالوں میں انگلیاں پھیری پھر مسکرایا شہزادی تاشا کے حصول کے لیے جو شرائط بھی رکھی جائیں ان کو پورا کرنا قانون کے مطابق بالکل درست ہے اگلی کوئی حکومت میرے اوپر مقدمہ نہیں چلا سکتی نہ ہی میرے جرنیل یا وزرا میرے خلاف قاضی کے پاس جا سکتے ہیں ایڈم نے سر ہلا دیا وہ جانتا تھا کہ ملاقہ کے قانون کے مطابق شادی کی شرائط پورا کرنا سلطان کا فرض تھا مگر آقا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے آپ اپنی سلطنت کا سارا معلومات گنوا تو نہیں بیٹھیں گے دراصل میں آپ کو ایک مخلصانہ رائے دینا چاہتا ہوں بے شک میں نے ہی وہ شرائط پڑھ کے سنائی ہے اور دل میں ایڈم نے سوچا کہ بے شک میری دوا کے لیے ہی وہ شرائط رکھی گئی ہے لیکن جس طرح آپ اپنی دولت لٹا رہے ہیں مجھے خوفتا آنے لگا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بنگارایا ملاؤ کے مطابق سلطان نے اپنا سب کچھ سونے کے اس پل کو بنانے کے پیچھے گوا دیا تھا اور بالآخر اس کی حکومت تک اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی آہ شاہی مورخ عورتوں کی طرح تمہیں بھی یہ خوش فہمی ہے کہ یہ دنیا عورتوں کی خواہشات کے گرد گھومتی ہے مرسل مسکرا کے دور افق کو دیکھ رہا تھا زمین پہ بیٹھے ایڈم نے اچھنبے سے اسے دیکھا مگر آقا شہزادی کی آخری مانگ تو آپ کبھی پوری نہیں کر سکتے پھر باقی مانگیں پوری کرنے کا فائدہ مرسل نے دھیرے سے گردن موڑی اور چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا کس نے کہا کہ میں آخری مانگ پوری نہیں کر سکتا یہ کہہ کے وہ اٹھا اپنی کبا سے نادیدہ گرد چھاڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا ایڈم اٹھ نہیں سکا اسے بیٹھے رہنے کی رخصت حاصل تھی دروازے تک پہنچ کے مرسل رکا اور مسکرا کے ایڈم کو دیکھا سنو اپاہج انسان میں نے شہزادی تاشا سے ساتوں مانگیں پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے میں ساتوں پوری کروں گا تمہاری حالت خراب لگتی ہے لیکن میری خواہش ہے کہ تم ان مانگوں کے کے پورا ہونے تک زندہ رہو وہ ازلی بے نیازی سے کہہ چلا گیا اور ایڈم بس اسے دیکھ کے رہ گیا اس آدمی کی سلطنت میں کیا ہو رہا تھا غریب کو کیا چاہیے انصاف کے لیے لڑتے لوگوں کا درد کیا ہے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی وہ سونے کے کھلونے بنا رہا تھا اسے صرف اپنے کھیل سے غرض تھی تم واپس کیوں آ گئے تمہاری دیکھ بھال نہیں ہو رہی وہاں کیا ایڈم کو واپس اپنے محل میں دیکھ کے وہ حیران رہ گئی تھی آپ کے رستے منہدم کروانے سے واپس آنے میں مشکل پیش آئی شکر ہے مراد راجا نے جنگل والا رستہ بچا لیا تھا ورنہ سلطان کے پن نے تو سب کو مفلوج کر دیا ہے وہ جلے کٹے انداز میں کہتا لاٹھی نیچے رکھ رہا تھا وہ دونوں ایک دیوان خانے میں موجود تھے اور ایڈم نے داخل ہوتے ہی بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی زمین کا ایک کتا ڈھونڈا تھا کیسا ہے سلطان اس نے دلچسپی سے پوچھا ایڈم نے ناراضی سے اسے دیکھا وہ کریزی سائیکوپیتھ مجھے تو اس سے سا آنے لگا ہے اگر اس نے اپنی جان لے لی تو اس کا خون کس کے سر ہوگا چیتالیا ریلیکس وہ بے وقوف ہے مگر دیوانہ نہیں وہ اپنی جان کبھی نہیں لے گا وہ کریزی ہے کریزی ایڈم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھائے اس کو جب معلوم ہوگا کہ ہم نے اس کے ساتھ ایک کون کھیل کھیلا ہے تو مجھے ڈر ہے وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے آپ پلیز ان مانگوں کو واپس لے لیں میری دوا کسی اور طریقے سے بن جائے گی مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ اتنا بڑا خطرہ مول لیں وہ بے بسی سے سامنے کھڑی شہزادی کو دیکھ رہا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا ایڈم میں نے تمہیں سب میں پھنسایا تھا میں ہی تمہیں نکالوں گی شانے اور چاہ کے کہتی مڑ گئی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں چیتالیا وہ پھر مڑی اور مسکرا کے اسے دیکھا کہو چند سانی خاموشی کی نظر ہو گئے پھر ایڈم نے نفی میں سر ہلا دیا نہیں جب یہ یقین ہو جائے گا کہ مرنے والا ہوں یا یہ کہ دوا سے بچ سکتا ہوں تب کہوں گا پہلے مجھے اس بے یقینی سے نکلنا ہوگا وہ رخ موڑ گیا اسے ابھی شہزادی سے کوئی بات نہیں کہنی تھی ابھی اس کے پاس وقت تھا بندہ کے محل سے نیچے پہاڑی کی دھلان کو جاتا رستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا وہاں بھی مزدور کام پہ لگے تھے اور متوقع طور پہ سونے کے پل کے لیے بنیادیں بنائی جا رہی تھی محل کے پائیں باغ میں دور دور تک پھلدار درخت کتاروں میں نظر آتے تھے ایسے میں ایک جگہ گھاس پہ لکڑی کا اسٹینڈ کھڑا تھا جس پہ کینوس نما کاغذ لگا تھا ایک اونچی چوکی پہ مختلف رنگ کھلے پڑے تھے اور تالیا برش اور انگلیوں کی مدد سے کینوس پہ رنگ بکھیر رہی تھی صبح کی ٹھنڈی چھایا سارے باغ پہ پھیلی تھی اس خوبصورت موسم میں سفید لباس پہنے کھڑی شہزادی خود بھی کسی پینٹنگ کا حصہ دکھائی دیتی تھی بال آدھے باندھے زیورات سے مبرا وجود سر پہ سفید ریشمی کپڑا ڈالے وہ مسکراتی ہوئی برش چلا رہی تھی جب آہٹ پہ چونک کے سر اٹھایا اس آہٹ کو وہ پہچانتی تھی اس کے سامنے کھڑا تھا آج سیاہ کبا کندھوں پہ نہیں تھی سفید کرتے پاجامے پہ بنا آستین کے بھوری جیکٹ پہنے کوہنی پہ چرمی تھیلا اٹھائے وہ کوئی سامان لے جا رہا تھا جب رستے میں درختوں کے درمیان سفید ریشم کی جھلک دیکھ کے رکا اور ادھر ہی آ گئے اسے دیکھ کے تالیا کے اندر تک عجیب سی خوشی اترنے لگی آپ کب آئے سر جھکا کے وہ بے مقصد برش چلانے لگی تم نے یہاں بھی اپنے ذوق کی چیزیں ڈھونڈ لی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور کینوس پہ جھانکا وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر بنا رہی تھی باغ کا منظر دور تک پھیلے بلیک اینڈ وائٹ درخت اور اس سارے پھیکے منظر میں درمیان کا صرف ایک درخت تھا جس کے اوپر نارنجی رنگ کے مالٹے لگے تھے کتنا امیزنگ ہے یہ سب وہ پینٹنگ دیکھتے ہوئے ستائش سے بولا کیا میرا آرٹ ورک نہیں ہم انسانوں کی ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت وہ جیسے اعتراف کر رہا تھا میں اس قدیم دنیا میں رہنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا نہ ہی گزشتہ دفعہ کی طرح لا علمی میں یہاں پھنس گیا تھا میں یہاں سے جلد از جلد جانے کے لیے آیا تھا لیکن اب دیکھو اس نے مسکرا کے تالیا کو دیکھا میں یہاں رہ رہا ہوں اور ماحول کے ساتھ اڈیپٹ بھی کر گیا ہوں یہ فکرے کہتے فاتح کے انداز میں کچھ بے بس سا تھا تالیا نے برش رکھ دیا کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں فاتح وہ دونوں باغ کے وسط میں کینوس کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے نہیں تالیہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ اپنی خواہش نہیں مسلط کریں گے وہ آزادگی سے مسکرائی پھر بھی میری خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد ایڈم کے ساتھ اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ کا استعفیٰ جو آپ اپنے دراز میں چھوڑ آئے ہیں جو سموار کی صبح جمع کروایا جانا تھا وہ آپ تلف کر دیں خواہش مسلط کرنے سے منع کیا تھا آپ نے خواہش بتانے سے تو نہیں نہیں تالیہ میں نے ایک غلطی کی تھی مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو کوئی اور بن جائے گا جو آپ سے زیادہ گناہ گار ہوگا اس کرسی کو چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے وان فاتح اس بارے میں سوچیے گا ضرور آپ کے پاس یہاں بہت وقت ہے جب آپ واپس جائیں گے تو وہاں وقت ٹھہرا ہوا ہوگا اور آپ کے پاس اس استعفے کو تلف کرنے کی مہلت ہوگی میں نے وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے وہ مسکرایا تو اس کی آنکھوں میں زخمی پنسا تھا میں صرف اپنے آج پہ فوکس کر رہا ہوں مجھے مراد راجا کو سلطان بنوانا ہے اور اس سے وقت کی چابی لینی ہے جو کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آسانی سے نہیں دے گا آپ ان کو سلطان کیسے بنائیں گے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے بنگا رایا ملایو پڑھ رکھی ہے اس کے مطابق سن باؤ وانگلی کا پتہ صاف کرنے سے مراد راجا سلطان بنا تھا تب مجھے سن باؤ ہیرو لگتا تھا اب کچھ نہیں لگتا ہاں تالیہ کو یاد آیا رات راجا کے سلطان ساز نے وانگلی کے کسی غلام کو کہا تھا کہ وہ اس شے کے بارے میں جانتا ہے جو وانگلی چھپا رہا ہے ہاں اور اس غلام نے سیدھا جا کے وانگلی کو مخبری کر دی تھی وانگلی سمجھا کہ وہ سلطان ساز سے دو قدم آگے ہے اس لیے وہ موقع ملتے ہی ایک صبح منہ اندھیرے شہر سے باہر ایک قلعے تک گیا جہاں اس نے اس شے کو چھپا رکھا تھا راجا کے سپاہی اس کی طاق میں تھے جیسے ہی وہ وہاں گیا انہوں نے اس کو گھیر لیا اس شے کو برامد اور وانگلی کو گرفتار کر لیا پھر انہوں نے وانگلی کو ایک آپشن دیا کہ وہ سفارتکاری سے استعفی دے ڈالے اور ملاقہ سے رخصت ہو جائے یہ وانگلی نے استعفی دیا اور اپنے بحری سفر پہ روانہ ہو گیا کہتے ہیں اس کی موت اس آخری سفر کے دوران ہی آ گئی تھی اس کے جاتے ہی ملکہ کمزور ہو گئی اور مراد راجہ مضبوط فاتح نے کتاب میں پڑھی باتیں مختصراً دہرا دی واہ وہ محظوظ ہوئی تھی یعنی پاپا اور آپ لوگ کل صبح وانگلی کے قلعے پہ چھاپا مار کے اس کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں ویسے وہ کیا چیز تھی جو اس نے چھپا کے رکھی تھی اس چیز کا ذکر کتاب میں نہیں ہے قدیم کتابوں کی طرح بنگرایا ملایوں میں بھی کچھ باتیں راز کی صورت میں لکھی گئی ہیں وہاں بس یہ درج ہے کہ خود سلطان صاحب کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا شے ہے لیکن جب وہ اس قلعے میں پہنچا تو اسے وہاں داخل ہوتے ہی سب سمجھ آ گیا امید ہے کل ہمیں بھی سمجھ آ جائے گا پھر وہ توقف سے بولا اور تم تم نے سنا ہے سلطان کے لیے بہت سخت شرائط رکھی ہے ایڈم کی دوا کے لیے ایک فوج چاہیے تھی جو بے وقوف سلطان نے مہیا کر دی ایڈم کہاں ہے باپا کا کہنا ہے کہ اس کی حالت سمندر کے بالکل قریب رہنے سے بگڑے گی اس لیے کچھ دن کے لیے اسے سلطنت محل بھیجا ہے وہ زیادہ تر وہی رہتا ہے اب وہ دونوں خاموش ہو گئے پھر کسی خیال کے تحت فاتح نے پوچھا کیا تمہیں اب بھی خواب آتے ہیں مستقبل کے بارے میں نہیں جب سے ہم واپس آئے ہیں میری وہ مر گئی ہے لیکن ہمیں مستقبل بتانے کے لیے کتاب کا علم ہے نا اس کتاب میں کچھ جھوٹ نہیں تھا ہم دونوں کتاب پہ بھروسہ کر کے ہی اپنی حکمت عملی بنائے ہوئے ہیں فاتح سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا کتاب میں لکھا ہے وہ اسے یقین دلا رہی تھی اور ان دونوں کے لیے یہ اطمینان کافی تھا کہ بنگا رایا ملاو کے مطابق فتح انہی کا مقدر تھی اور جب میں سلطان کو خودکشی سے روک دوں گی اور اس سے کہوں گی کہ یہ شرط میں نے اس لیے رکھی تھی تاکہ وہ میری مانگوں کو کبھی پورا نہ کر سکے اور جان دے کہ وہ زبردستی مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تو سلطان سر جھکا دے گا اور ہمارے رستے الگ ہو جائیں گے ہم لامت اپنا ہی کھلاڑی ہیں ہمارے پاس کتاب کی پیروی کرنے کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے درست خیر مجھے راجا کے پاس جانا ہے اور ان کو کل کا لائے عمل بتانا ہے شہزادی نے مسکرا کے سر ہلا دیا وہ اپنے تھیلے کو دیکھتے ہوئے اس سے رخصت مانگ رہا تھا کچھ دن کے لیے ہی صحیح لیکن وہ دونوں ساتھ تو تھے برادری کی سطح پہ ایک دوسرے سے مخاطب تو تھے اس قدیم بلیک اینڈ وائٹ باغ کے وسط میں کھڑے دو رنگین نفوس بندہ ہارا کی خوابگاہ سے ملک کا کمرہ نیم روشن تھا دیوار پہ جانوروں کی کھالے نمائش کے طور پہ آراستہ تھی ایک مشل کا ٹمٹماتا شولہ مدھم روشنی بکھیر رہا تھا کمرے کے وسط میں میز رکھی تھی جس پہ ایک نقشہ پھیلا تھا میز پہ جھکے کھڑے راجا کے دائیں بائیں وہ دونوں موجود تھے عارف نقشے پہ مختلف جگہوں پہ نشانات لگا رہا تھا اور فاتح سرگوشی میں مراد کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا میری اطلاع کے مطابق کل صبح سن باؤ منہ اندھیرے اس قلعے کی طرف جائے گا ہمارے آدمی اور خود ہم بھی اس کی طاق میں ہوں گے ہم اس کو وہیں جا دیں گے اور اگر اس نے ہمیں چکما دے دیا اور ہم اس کا تعکب نہ کر سکے عارف نے سر اٹھا کے ایک دم سوال کیا مراد نے اس سوال پہ خاموشی سے فاتح کا چہرہ دیکھا اس نے گہری سانس لی اور مسکرایا راجا مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں شہر کی ایک طرف سمندر ہے باقی تینوں اطراف کی ناکہ بندی کروا دی ہے میں نے سن باؤ شمال کی سمت ہی جائے گا لیکن میں نے احتیاط دو اطراف بھی تاقت کار بٹھا دیے ہیں ہماری ٹولیاں جگہ جگہ سن باؤ کے لیے گھات لگا کے بیٹھی ہیں ہم اسے نہیں کھوئیں گے اس کا طاقت کل صبح ہمیں لازمی اس قلعے تک لے جائے گا اس کے جواب پہ مراد نے مطمئن سے انداز میں ہنکارا بھرا تو عارف نے پہلو بدلا تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ شے کیا ہے جسے سنباؤ نے وہاں چھپا رکھا ہے مشل کے پھڑ پھڑاتے شعلے کی روشنی فاتح کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئی تھی اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی اسی اطمینان سے گویا ہوا وہ شے وہی جا کے آپ دیکھ لیں گے ایسی حساس معلومات ابھی سے دینا دانش مندی نہیں ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں ایک کٹیلی نظر عارف پہ ڈالی تو وہ چپ رہ گیا خدا کرے ایسا ہی ہو وان فاتح ہم چینی سفیر پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں مراد راجا تنبی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا فاتح نے سر کو خم دیا آپ فکر نہ کریں میرا علم دھوکا نہیں دے گا وہ پر اعتماد تھا مراد راجا وہاں سے نکلا تو اس کا رخ سلطنت محل کی جانب تھا اسے سلطان سے چند حکم ناموں پہ مہر اجازت ثبت کروانی تھی وہ اپنے سپاہیوں کی میت میں محل پہنچا تو معلوم ہوا کہ سلطان چند غیر ملکی سفیروں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے اسے فارغ ہونے میں چند گھڑیاں لگنی تھی وہ رات راجا دربار کے باہر باغیچے کے گھاس پہ ٹہلنے لگا بازو پیچھے باندھے وہ دائیں بائیں چکر کاٹتے ہوئے کل کے مارکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اسے احساس ہوا کہ باغیچے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے وہ جو اتنی خاموشی سے ایک سنگی بینچ پہ بیٹھا تھا خود میں سمٹا سمٹا سا کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا کیا حال ہے تمہارا بڑے دن بعد دیکھا ہے تمہیں مراد بینچ کے قریب آیا اور ایڈم کو دیکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا وہ جو چادر اوڑھے وہاں گٹھڑی صورت بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا بس خاموش آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا ان آنکھوں میں بیک وقت اتنے گلے اور شکایتیں تھیں کہ لب ہلانے کی ضرورت ہی نہ تھی نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تمہیں ابھی تک غلط فہمی ہے کہ تمہاری حالت کا ذمہ دار میں ہوں اس کے ساتھ بینچ کے دوسرے کنارے پہ آ بیٹھا تو ایڈم ناگواری سے مزید سمٹا اور آج راجا نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور سامنے پھیلی سرما کی دھوپ کو دیکھنے لگا جو ایک دم بادل چھٹنے سے نکل آئی تھی حالانہ کہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہی ہو تم نے بندہ ہارا مراد راجا کو صحیح سے پرکھا ہی نہیں وہ واقعی افسوس سے ایڈم کو دیکھ کے کہنے لگا تم نے مجھ سے اور کس چیز کی توقع کی تھی کہ تم مجھ سے دوا مانگنے آؤ گے اور میں سونے کے تشت میں رکھ کے تمہارے حوالے کر دوں گا یعنی آپ سے انسانی ہمدردی کی توقع رکھنا میرا قصور ہے سب تمہارا قصور ہے آدم سب کچھ راجا نے بے نیازی سے شانے اچکائی اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ دوا مل جائے گی تو ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے آپ کی دنیا میں رہنے کا شوق نہیں ہے ہمیں تم اپنی بات کرو دونوں سے مراد میں اور وان فاتح ہیں شہزادی تاشا کی بات نہیں کر رہا میں کہا نا تم اپنی بات کرو صرف کیونکہ وہ دونوں میری اس دنیا میں خوش ہیں راجا اپنی ہلکی داڑھی کھجاتے ہوئے سامنے افق کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا پھر اس کے ماتھے پہ بل پڑے اوہ نے آپ کو سلطان بننے کی امید دلائی تو آپ ان کو بھی اسی دنیا میں رکھنے پہ راضی ہو گئے مراد نے چہرہ اس کی طرف جھکایا اور سرگوشی میں بولا میری بیٹی نے اس سے شادی کی ہے آدم اگر اس کی بات درست ثابت ہو جائے اور مرسل شاہ کا تخت الٹ جائے تو مجھے اپنی بیٹی کے اس رشتے پہ کیوں اعتراض ہوگا مجھے کسی سلطان کا خوف نہیں ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے آپ یہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر رہے آپ کو وان فاتح کی صلاحیتیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے چاہیے ہیں مراد نے آنکھوں میں چمک لیے ایڈم کو محظوظ انداز میں دیکھا ہاں ایسا ہی ہے اور میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے مجھے وہ آدمی پسند ہے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا ایڈم کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو کیا کہے جو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ سب کی زندگیاں چلانا چاہ رہا تھا مراد راجا قدرے ضبط سے وہ ٹھہر ٹھہر کے بولنے لگا آپ نے اگر وان فاتح کو اسی دنیا میں رکھنا تھا تو مجھے یہاں سے جلد از جلد بھیجنے کے لیے گھائل کرنے کی کیا ضرورت تھی میری جان اتنی فالتو تھی کیا اوہ تم مختلف ہو راجا نے فورن سے کہا کیا تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا میری بیٹی ایک شہزادی ہے وان فاتح کے ساتھ رہنے کے لیے بھی اسے شہزادی بن کے رہنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنے علاقے کا بندہارا بننے والا تھا وہ خاص تھا اس کے ساتھ رہے گی تو ہمیشہ خاص رہے گی ملکہ بننا چاہے گی یہی میں چاہتا ہوں اور میں ایڈم نے الجھ کے اسے دیکھا تم راجا مبہم سمجھ کر آیا تم عام ہو آدم بن محمد ایک بالکل عام انسان تمہاری وجہ سے اس کو ہمیشہ عام لوگوں سے نسبت رہے گی تم ساتھ رہو گے تو اسے لگے گا کہ عام لوگوں کی کہانیوں کے بھی خوشگوار انجام ہو سکتے ہیں تم اس کا عام لوگوں کے جیت جانے پہ یقین ہو ایک زمانے میں میری بیٹی تمہاری دنیا میں ایک مجرم کی طرح زندگی گزارتی تھی جب اس نے مجھے کہا کہ وہ بدل گئی تو میں جان گیا تھا کہ وہ کیسے بدلی تھی انہیں وان فاتح کی باتوں نے بدلا تھا نہیں وہ تمہاری وجہ سے بدلی تھی کیونکہ تم نے اسے یہ یقین دلایا تھا کہ عام لوگوں کی اچھائی ان کے لیے اچھے انعام لے کر آتی ہے اس لیے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے یا تمہاری کہانی کا اچھا انجام ہو کندھے اچکا کے مراد راجا اٹھا تو ایڈم نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اچھندے سے اسے دیکھا اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں کیونکہ میری وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں گی کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ کوئی شہزادی نہیں ہے وہ آپ کی دنیا کا فرد ہی نہیں ہے وہ ہماری دنیا کی چیتالیاں ہیں میں چاہتا ہوں کہ تمہارا قصہ جلد ختم ہو واپسی کا مجھے معلوم نہیں کیونکہ مراد اس کی طرف جھکا پھر سرگوشی کی میرے پاس اب وقت کی چابی نہیں ہے اس کے الفاظ نے ایڈم کو پتھر کا بنا دیا جس چابی سے تم لوگ واپس آئے ہو وہ تمہارے شکار باز نے بنائی تھی اور اس کا جادو مختلف ہے میں نہیں جانتا کہ تم اسے واپس جا بھی سکو گی یا نہیں لیکن جس دن تم تندرست ہو گئے میں تمہیں ملاقہ میں مزید ایک دن نہیں ٹھہرنے دوں گا چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں چین کے کسی جزیرے پہ ہی کیوں نہ بھجوانا پڑے اس کے سرد انداز میں دھمکی بھی تھی اور رونت بھی وہ اپنی کہہ کے سیدھا ہوا کمر پہ ہاتھ باندھے اور آگے بڑھ گیا مگر ایڈم کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی وہ بالکل گمسم سا وہیں بیٹھا رہ گیا ملاقہ شہر سے دور اونچی نیچی پہاڑیوں کے سلسلے بنے تھے وہاں ایک الگ تھلگ ویران کا قلعہ تھا جو اس صبح نیم اندھیرے میں خاموشی سے کھڑا اپنے آہنی گیٹ پہ گھوڑا روکتے سن باؤ کو دیکھ رہا تھا سن باؤ اکیلا آیا تھا کسی بھی محافظ یا غلام کے بغیر کیونکہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا چینی سفیر اب ماتھے سے نادیدہ پسینہ پوچھتے ہوئے تھکا تھکا سا گھوڑے سے اترا سر اٹھا کے قلعے کو دیکھا پھر گہری سانس تھی وہ کوئی عظیم اور شان سا قلعہ نہ تھا بلکہ کافی چھوٹا اور بالکل سنسان سا تھا اس کی پتھریلی دیواروں پہ نمی کے باعث جگہ جگہ سبسکائی جمی تھی سن باؤ نے چند گہرے گہرے سانس اندر کو کھینچے گویا تنفس ہموار کیا پہرے داروں اور دشمنوں دونوں کو چکما دے کر نکلنا آسان بات نہ تھی لیکن جیسے ہی وہ قلعے کی طرف بڑھا ایک دم ہر طرف سے اس کے اوپر افتاد ٹوٹ پڑی اس کا گھوڑا مسترب سا ہو کے ہنہن آیا گھوڑے کو شاید اندازہ ہو گیا تھا مگر وانگلی ہکا بکا رہ گیا تھا لگام اس کے ہاتھ میں پتھر کی ہو گئی تھی اور وہ منہ کھولے اپنے چاروں طرف گھیرا تنگ کرتے سپاہیوں کو دیکھ رہا تھا جو جانے کہاں سے نکل آئے تھے اس لمحے میں وانگلی نے گردن دھیرے دھیرے چاروں اطراف میں گھمائی یہ بندہ آرا کے سپاہی تھے مراد راجا ان کی سربراہی کر رہا تھا اور ساتھ میں تبھی وانگلی نے اسے دیکھا اور اسے دیکھتے ہی اس کے کندھے مزید ڈھیلے ہو گئے سیاہ کو بالا والا سنجیدہ صورت آدمی اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتا این وانگلی کے سامنے آ کھڑا ہوا وانگلی گمسم سا زمین پہ کھڑا تھا لگام ہنوس ہاتھ میں تھی سن باؤ وانگلی وان فاتح نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے مخاطب کیا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں اس نے انتظار کیا کہ وانگلی کچھ کہے گا اپنے دفاع میں کوئی دلیل دے گا یہاں آنا جرم تو نہیں ہے وہ تو پاس سے گزر رہا تھا وغیرہ وغیرہ مگر وانگلی اتنا ششدر تھا کہ کچھ بول ہی نہیں سکا اس نے لگام چھوڑ دیا اور ٹکر ٹکر فاتح کا چہرہ دیکھنے لگا اس سے کیا پوچھتے ہو مراد نے تحقیق سے اسے دیکھا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا اندر جاؤ اور اس قلعے کی تلاشی لو وان فاتح نے نظریں اٹھا کے سپاہیوں کو دیکھا راجا کی بات جاری رکھی مجھے اندر موجود ہر شے کا حساب چاہیے آخر سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وانگلی نے یہاں کیا چھپا رکھا ہے وانگلی اسی طرح چھپ کھڑا تھا پھر اس نے سر میں وار دیا اور لب کاٹنے لگا بے بسی کی انتہا تھی سپاہی تھوڑی دیر میں ہی لوٹا اندر تو کچھ نہیں ہے فاتح نے چونک کے سپاہی کو دیکھا اور پھر وانگلی کو جس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا وہ جیسے چونکا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اس نے کہا کچھ نہیں بس چپ چاپ پاتے اور سپاہی کو دیکھنے لگا اندر موجود تمام چیزوں کو باہر لے آؤ اور راجا اندر کچھ بھی نہیں ہے سارا قلعہ خالی ہے عارف نے سرگوشی کی ماحول عجیب سا ہو گیا تھا راجا نے گھور کے فاتح کو دیکھا اور وہ بار بار وانگلی کے چہرے کو دیکھتا تھا جس کی رنگت بحال ہو رہی تھی جیسے اس کی جان میں جان آ رہی ہو اس نے سکون کا سانس لیا اور فاتح کو لگا وہ زیر لگ مسکرایا بھی ہے کچھ تھا جو غلط تھا میں دیکھتا ہوں وہ ماتھے پہ بل ڈالے تیزی سے قلعے کے اندر داخل ہوا بلند آواز میں سپاہیوں کو غصے سے حکم دیا کہ وہ ہر شہر الٹا پلٹا دے اگر وہاں تھا کیا جس کی تلاشی لی جاتی سب سامنے تھا سورج نکل رہا تھا اور ہر پل وہ قلعہ مزید آیا ہو رہا تھا وہ خالی تھا کسی بھی شہ سے خالی سوائے لکڑی جلانے کے انتظام کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا سپاہیوں نے زمین کے کونے تک چھان مارے کہ شاید تازہ تازہ کچھ دبایا گیا ہو مگر وہاں کچھ بھی مشکوک نہ تھا ہر گزرتے پل کے ساتھ وانگلی کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی بس کر دو وان فاتح راجا اس کے پیچھے اندر آیا اور ڈپٹ کے بولا مجھے سہن کی کھدائی کروانے دے کیا معلوم اس نے یہاں کچھ دبا رکھا ہو یا دیواروں میں کچھ چن رکھا ہو ہم اس سے زیادہ چینی سفیر کو نہیں روک کے رکھ سکتے مگر راجا تم اس وقت صرف یہ سوچو کہ جب یہ چینی چمکادڑ اپنی ملکہ کو شکایت لگائے گا تو میں سلطان کو کیا منہ دکھاؤں گا وہ گرا کے بولا اور پھر غصے سے سپاہیوں کو واپس بلانے لگا مہم ناکام ہو چکی تھی فاتح بالکل خاموش ہو گیا وہ خود بھی جیسے شل ہو گیا تھا اس نے چپ چاپ گھوڑا سپاہیوں کی میت میں واپس موڑ لیا وام دی کی آنکھیں ان کی چمک وہ سب کچھ بتاتی تھی کہ قلعے میں کچھ ایسا تھا جو وہ مس کر گئے تھے جس وقت انہوں نے وانگلی کو موقع پہ پکڑا تھا تب خود وانگلی کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے وہ بار بار قلعے کو دیکھتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جو اس نے چھپا رکھا ہے وہ لوگ اسے برامد کر لیں گے مگر وہ نہیں کر سکے تھے وہ ان کو نظر نہیں آتی اور نظر کے اس دھوکے نے سارا منظر بدل دیا تھا اور شاید ساری تاریخ کی اور یہ سوچ کے فاتح کا دل دھک سے رہ گیا وانگ لکھی سانس سے بحال ہو چکی تھی وہ باروب آواز میں مراد سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس بےزتی کا حساب لے گا اور مراد ناگواری سے اسے جواب دے رہا تھا مگر وان فاتح ان کی گفتگو نہیں سن رہا تھا اس کا دماغ ایک جگہ اٹک گیا تھا کتاب میں لکھا تھا کہ انہیں وانگلی کا راز مل گیا تھا مگر ایسا نہیں ہوا تھا یعنی کہ کتاب اس نے ایک دم لگام کو جھٹکا دیا راجا نے اسے آواز دی مگر وہ جانتا تھا کہ اسے جلد از جلد واپس ملاقہ پہنچنا تھا اس وقت راجا کی بات سننے سے زیادہ ضروری کچھ اور تھا وہ آج بھی باغ میں کھڑی کینوس پہ رنگ بھر رہی تھی اس کے دونوں ہاتھوں کے پورے نیلے اور جامنی رنگ سے لتھڑے تھے اور وہ گردن ٹیڑھی کیے پینٹنگ بنانے میں محف تھی تالیا تالیا وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا تو تالیا نے سر اٹھایا اسے دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ ڈر آئی آپ اتنی صبح وہ کتاب وہ اتھل پتھر سانسوں کے درمیان کہتا اس کے سامنے آ رکا وہ کتاب سچ نہیں ہے کیا؟ اس نے اجنبے سے فاتح کو دیکھا وہ پسینے میں شرابور تھا یوں لگتا تھا میلوں کی مسافت طے کر کے آیا ہو بنگا رایا ملایو اس کا تیرواں باپ سچ نہیں تھا وانگلی کا راز ہمیں نہیں مل سکا کیا مطلب آپ کو نہیں معلوم ہو سکا کہ اس نے کیا چھپایا تھا قلعے میں نہیں تالیا جیسا کتاب میں لکھا تھا ویسا نہیں ہوا وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھے جھکا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا تالیا کو افسوس ہوا مگر خیر آپ فکر نہ کریں آپ وانگلی کے خلاف کچھ اور ڈھونڈ لیں گے اور تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا اس نے سر اٹھا کے بے یقینی سے تالیا کو دیکھا کتاب ہم سے جھوٹ بول رہی ہے زور سے دہرایا تو وہ رک کے اسے دیکھنے لگی تالیا تالیا تمہاری شرطیں تم نے سلطان کو مارنے کی شرط رکھی تھی اس نے یاد دلایا تو تالیا نے گہری سانس مگر میری شرط سے سلطان کو کچھ نہیں ہوا تھا یہ تو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا نا تمہیں کیسے پتا یہ سچ ہے مجھے کتاب میں لکھی باتوں پہ بھروسہ نہیں رہا وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ اپنی جان دے دے اس نے ناک مکھی سے اڑائی ویسے بھی جب اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی تو میں اس کے پاس گئی تھی اور اس کو روک دیا تھا کیسے کیسے روکا تھا ظاہر ہے زبان سے ہی یہ کہہ کے نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا تم اس کے پاس کیسے گئی تھی تم نے تو رستے منہدم کروا دیے تھے ہاں مگر ہم نے جنگل سے ایک رستہ رکھا ہوا ہے نا جس سے گزر کے روز باپا محل جاتے ہیں مگر کتاب کے مطابق اس نے رک کے یاد کیا میں جادوئی طریقے سے سلطان کے کمرے میں نمودار ہوئی تھی اور میں نے اسے خودکشی سے روک دیا تھا آپ پریشان نہ ہو میری مانگے سلطان کو تالیا وہ اس کے سامنے آ رکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تمہیں کوئی ایسا جادو آتا ہے جس سے تم غائب ہو کے اس کے کمرے میں پہنچ جاؤ اور مراد کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اس کی لب کھل گئے وہ پلک تک نہ سکی کی بوتل ہاتھ سے گری اور سبز گھاس کو داغدار کر گئی جامنی رنگ کے چھینٹے اس کے دامن پہ بھی گرے مگر اسے پرواہ نہ تھی اسے تو کوئی جادو نہیں آتا تھا پھر کیا کتاب واقعی سچ نہیں تھی یا اللہ وہ رنگ میں لتھڑے ہاتھوں سے پہلوؤں سے لباس اٹھائے تیزی سے سامنے کی طرف بھاگی تھی وہ اس کے پیچھے لپکا تھا وہ سلطنت محل کے سامنے اپنی بھگی سے اتری اور سیاہ کانچ کی جوتیوں سے قریباً بھاگتی ہوئی محل کی سیڑھیوں کی طرف لپکی دن کے بارہ بجنے کا وقت قریب تھا اور کتاب کا جادو ختم ہونے والا تھا کانچ کے سیاہ جوتوں کا بوجھ اسے چلنے نہیں دے رہا تھا آقا آقا کہاں ہے مجھے ان سے ملنا ہے فاتح کو انہوں نے وہی روک دیا البتہ اسے جانے دیا آقا آپ ہی کے منتظر تھے ابھی آپ کو بلانے بھیجا تھا قاصر کو وہ لباس پہلوں سے اٹھائے تیزی سے اندر کو بھاگی سفید لباس جگہ جگہ سے داغدار ہو چکا تھا سلطان کی خوابگاہ کے دروازے دو پہرے داروں نے خاموشی سے کھول لیے چوکھٹ پہ تالیا کے قدم منجمد ہو گئے اندر سے اگر بتی کی خوشبو آ رہی تھی شاید کافور کی مہک بھی اس میں شامل تھی اور شاید خون کی کی بھی اس انگلیوں نے لباس چھوڑ دیا وہ پہلوں میں برابر ہوتا اس کے پیروں سے ٹکرانے لگا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی اور پھر برف ہو گئی سامنے مرسل شاہ اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا اس نے اپنی پگڑی نہیں پہن رکھی تھی وہ سر جھکائے بیٹھا دوسری طرف کسی پہ جھکا تھا کوئی اس کے سامنے لیٹا تھا آہٹ پہ اس نے گردن موڑی تالیا کو دیکھا اور مسکرایا آپ کی آخری مانگ آج پوری ہوئی شہزادی تاشا اس نے اشارہ کیا وہاں تعینات چار محافظوں میں سے ایک کسی کام میں مصروف نظر آتا تھا سلطان کے اشارے پہ سیدھا ہوا اور ایک پیالہ لیے تالیا کے اینڈ سامنے آ رکا پھر اسے قریبی میز پہ ادب سے رکھا اس میں تازہ خون بھرا تھا سرخ گاڑھا خون وہ اگلا سانس نہیں لے سکی آپ کی مانگ مجھے بہت پسند آئی تھی شہزادی مسل نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بات شروع کی مجھے آپ کو ایسا خون دینا تھا جس میں میرے اور میرے ماں باپ کے خون کی آمیزش ہو اس مانگ نے مجھے وہ کرنے کا حوصلہ دیا جو میں ٹالے ہوئے تھا مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کبھی ایسا کیا تو میرے اوپر مقدمہ چلے گا لیکن اب نہیں کیونکہ قانون یہ جائز تھا یہ رہا کا خون یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اب مرسل شاہ کے عقب کا منظر واضح ہوا وہاں رکھے ایک ٹھنڈے تختے پہ لیٹے وجود کا چہرہ نظر آیا یہ میرے بھائی کا خون ہے جس میں ہم سب کے خون کی آمیزش ہے تختے پہ لیٹا وجود ایک بچے کا تھا بامشکل نو دس سال کے بچے کا اس کا چہرہ سفید تھا اور آنکھیں بند تھیں اس کی گردن پہ چھری پھیرنے کے نشانات تھے وہ مر چکا تھا مرسل نے خون میں ڈوبا خنجر پرے رکھا اور چلتا ہوا شہزادی کے ایم سامنے آ کھڑا ہوا وہ بس سن ہوئی اس بچے کی لاش دیکھ رہی تھی کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میرا ایک بھائی بھی ہے مگر نہیں نہیں اکثر لوگوں کو معلوم تھا ملکہ نے بہت دفعہ کہا کہ میں اسے مروا دوں لیکن اس نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا مجھے اسے مارنے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں مل رہی تھی اس لیے اتنے عرصے سے اسے خفیہ قید میں رکھا ہوا تھا لیکن اب نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے رستے آسان کر دیے اب میں اپنے تخت کا تنہا وارث ہوں پھر اس پیالے کی طرف اشارہ کیا آپ کا خون شہزادی اشارہ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کے پیچھے ہوئی اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا شہزادی وہ ایک دم الٹے قدموں واپس مڑی کون اسے پکار رہا تھا کس کی آواز آ رہی تھی تالیاں نہیں سن رہی تھی وہ بدہاس سی سفید چہرہ لیے راہداریوں میں بھاگتی جا رہی تھی اس کا دل ڈوب رہا تھا اس بچے کی شکل نظروں کے آگے سب ہو گئی تھی وہ محل کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا اسے بدہواسی سے بھاگ کے باہر آتے دیکھا تو رک گیا وہ ننگے پیر تھی اور اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا فاتح فاتح وہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی اس کے چہرے پہ شدید خوف رقم تھا کیا ہوا اسے یوں دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا تھا مرسل شاہ کا ایک بھائی بھی تھا اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا وہ بالکل ساکت رہ گیا ہمیں کتاب نے دھوکہ دیا ہے یہ یہ لوگ پاگل لوگ ہیں یہ پاگل دنیا ہے وہ بے بسی اور خوف سے روتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی انہوں نے ایک بچے کو مار ڈالا ہے آریانہ جتنے بچے کو میں نے ایک بچے کو مار ڈالا ہے فاتح گرم گرم آنسو اس کی گالوں پہ پھسل رہے تھے میری مانگوں کی وجہ سے ایک بچہ مر گیا مجھے نہیں چاہیے یہ محل میں کوئی شہزادی نہیں ہوں میں تالیا ہوں میں کیل کی تالیا وہ بالکل ششدر سا اس کو روتے ہوئے بولتے سن رہا تھا تسلی کے سارے الفاظ ختم ہو چکے تھے میں میں میڈیا کا سامنا کر لوں گی عدالت کا سامنا کر لوں گی مجھے جیل جانا پڑا میں چلی جاؤں گی مگر میں اب یہاں نہیں رہ سکتی یہ کریزی لوگ ہیں یہ ہمیں بھی مار دیں گے پلیز تالیا کو تالیا کی دنیا میں واپس لے جائیں اس نے بے بسی اور خوف کے عالم میں فاتح کے ہاتھ پہلی دفعہ وہ اپنا غرور اور انا بھلائے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے بچا لے اس دفعہ وان فاتح کو اسے بچانا ہوگا وہ خود کو خود بچاتے بچاتے تھک چکی تھی پاتے نے افسوس سے اس کے ہاتھوں کو تھپکا اور بھگی کی طرف جانے کا اشارہ کیا پھر ایک سرد نظر مرسل شاہ کے اونچے محل پہ ڈالی ہاں ہم اپنی دنیا میں واپس ضرور جائیں گے تالیا اور ان میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکے گا